کا اسلام کے ذریعے جو اسلام کو لے کر وروبازی بیان آتے ہیں یا پھر کبھی کبھار کچھ اسمنجس کی ستیتی اتپن ہو جاتی ہے مولوی کچھ کہتے ہیں کوئی کچھ کہتا ہے تو صحیح معنوں میں قرآن اور حدیثوں میں اسلام کو لے کر کیا لکھا ہے یہ جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں لیکن اس سب کے بیچ میں جب ہم یہ شو کر رہے ہیں تو لگاتار ایک فنومنا وہ ہندوستان میں ہی نہیں پاکستان بنگلہ دیش میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بہت زیادہ پاپولر ہو رہا ہے ایک پوری کمیونٹی ابھر کر آ رہی ہے وہ کمیونٹی ہے ایکس مسلم کی ڈیٹا بھی پیو ریسرچ کے کہتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں میں چاہے امریکہ ہو فرانس ہو کئی جگہوں پر مسلم جو ہیں اسلام کو ماننے والے ان کی تعداد میں کمی آئی ہے لوگ اسلام دھرم چھوڑ رہے ہیں ایکس مسلم بن رہے ہیں تو آخر کیا وجہ ہے ایکس مسلم بننے کی اور یہ ایکس مسلم لوگ کون ہیں ان کے اوپر آروپ لگتے ہیں کہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں ان کو فنڈنگز ملتی ہے پروپیگنڈا چلاتے ہیں تو ان تمام سوالوں کے جواب آج ہم اس ایکس مسلم سے لینے جا رہے ہیں جو بھارتی ٹیلی ویژن اتہاس میں بھارتی یوٹیوب پلیٹ فارم کے اتہاس میں پہلی بار کسی بھارتی یوٹیوب چینل پر یا چینل پر آنے جا رہے ہیں ایڈم سیکر آپ نے ایڈم نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص شو کیا کہتا ہے اسلام اور لگاتار ہماری کوشش ہے کیا کہتا ہے اسلام کے ذریعے جو اسلام کو لے کر بیان آتے ہیں یا پھر کبھی کبھار کچھ اسمنجس کی اتپن ہو جاتی ہے مولوی کچھ کہتے ہیں کوئی کچھ کہتا ہے تو صحیح معنوں میں قرآن اور حدیثوں میں اسلام کو لے کر کیا لکھا ہے یہ جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں لیکن اس سب کے بیچ میں جب ہم یہ شو کر رہے ہیں تو لگاتار ایک فنومنا وہ ہندوستان میں ہی نہیں پاکستان بنگلہ دیش میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بہت زیادہ پاپولر ہو رہا ہے ایک پوری کمیونٹی ابھر کر آ رہی ہے وہ کمیونٹی کمیونٹی ہے ایکس مسلم کی ڈیٹا بھی پیو ریسرچ کے کہتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں جو ہے امریکہ ہو فرانس ہو کئی جگہوں پر مسلم جو ہیں اسلام کو ماننے والے ان کی تعداد میں کمی آئی ہے لوگ اسلام دھرم چھوڑ رہے ہیں ایکس مسلم بن رہے ہیں تو آخر کیا وجہ ہے ایکس مسلم بننے کی اور یہ ایکس مسلم لوگ کون ہیں ان کے اوپر آروپ لگتے ہیں کہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں ان کو فنڈنگز ملتی ہے پروپیگنڈا چلاتے ہیں تو ان تمام سوالوں کے جواب آج ہم اس ایکس مسلم سے لینے جا رہے ہیں جو بھارتی ویژن اتہاس میں بھارتی یوٹیوب پلیٹ فارم کے اتہاس میں پہلی بار کسی بھارتی یوٹیوب چینل پر یا چینل پر آنے جا رہے ہیں ایڈم سیکر آپ نے ایڈم سیکر کے لیے لگاتار ہمارے شو میں کہا کہ انہیں بلایا جائے ہم ہاں، ان سے سننا چاہتے ہیں ان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو فائنلی ہم ایک لمبی جہد لگی کہ ہم ایڈم سیکر کو آپ تک پہنچائیں اور ایڈم یہاں پر آج ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں ایڈم آپ کا بہت بہت سواگت ہے نیوز نیشن کے اس یوٹیوب پلیٹفارم پر ہمارے شو کیا کہتا ہے اسلام میں بڑی ریکویسٹ آ رہی تھی لوگوں کی کہ وہ آپ کو سننا چاہتے ہیں آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ کیا کہانی تھی کہ ایک انسان جسے اسلام کے بارے میں اتنا پتا ہے قرآن حدیثوں کے بارے میں اتنا کچھ جانکاری ہے اس نے اسلام کیوں چھوڑا کیا ہوا تو آج میں آپ ہی کا انٹرویو یہاں لینے جا رہی ہوں ایڈم سیکر ایڈم سیکر کیسے بن گئے پہلے تو مجھے یہ بتائیے first of all hello everyone this is your favourite مرتد life this time on news nation so thank you so very much for inviting me here جی ایرم سیکر ایرم سیکر کیسے بن گئے it's it's a very long story اسی لیے میں جب بھی کوئی مسلمان میرے پاس آتا ہے تو میں اس کو زیادہ پوش نہیں کرتا ہوں I want them to study I want them to understand میں چاہتا ہوں کہ وہ خود اسٹڈی کریں کیونکہ جب آپ خود اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کے پاس شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ساری عمر مولویوں سے پڑھتے رہے سیکھتے رہے میں ایک سنی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں رکھتا تھا کہنا چاہیے اب تو مجھے اس گھرانے سے باہر نکال دیا گیا تو وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو بچپن سے آپ کو کچھ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں بتائی جاتی ہیں اور ایک ریچولیسٹک لائف گزارتے ہیں آپ جس میں آپ نے نماز پڑھنی ہے روزے رکھنے ہیں آپ نے وضو کر کے نکلنا ہے ویری ویری لائف وچ بہت سارے نان مسلم لوگ جس کے بارے میں نہیں جانتے تو وہاں سے نکلے اور پھر ایک لائف نے یو ٹرن لیا کسی ایک خاص جگہ پہ آ کے جہاں پہ ہم پاکستان سے باہر نکلے پاکستان کے اندر تو آپ سوال بھی نہیں کر سکتے نا بیکاز جب بھی آپ کوئی زیادہ سوال کرنے لگتے ہیں تو قرآن چیپٹر نمبر فائیو کی آیت نمبر ایک سو ایک سامنے آ جاتی ہے کہ سوال مت کرو تو سوالوں کو باؤنڈ کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر ایٹ لیسٹ انڈیا میں جب میں نے دیکھا لوگوں کو دے آنسر وہ آنسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں because they are in minorities I think India میں ابھی تک مکی اسلام چل رہا ہے مدنی اسلام نہیں آیا ابھی تک وہ طاقت میں نہیں آیا محمد صاحب کے زمانے میں دو طرح کے اسلام تھے ایک اسلام وہ تھا جو کہ فرسٹ ایئرس یا and half year something کا اسلام تھا جسے آپ مکی پیریڈ آف اسلام کہتے ہیں قرآن کی کچھ آیات مکی آیات کہلاتی ہیں وہاں پہ آپ کو سب پیار اور یہ وہ یری اور سب کچھ وہ ملے گا اور پھر آپ کے پاس مدنی آیات آتی ہیں جو کہ ہجری کے بعد ہے ہجرت کے بعد ہے اگر آپ اسلام میں لفظ کیلنڈر کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہجری کیلنڈر کہلاتا ہے وہ محمد کے نبی بننے سے نہیں ہے وہ محمد صاحب کی ہجرت کے بعد سے شروع ہو رہا ہے سو ان ریالٹی اگر دیکھا جائے تو اسلام ہجرت کے بعد شروع ہوا ہجرت کے بعد جو سب سے پہلی سورہ آئی وہ سورہ بکرا تھی جو کہ ان ریالٹی دا فرسٹ سورہ آف قرآن ہے آج کے زمانے میں so there is a revelation order of Quran اور there is a current order of Quran which is very very different تو جب ہم قرآن کو ریولیشن آرڈر سے پڑھتے ہیں تو چیزیں بہت ڈفرنٹ نظر آتی ہیں جو آپ کو انڈین مولویز نہیں بتاتے پاکستانی مولویز کافی حد تک آپ کو بتا دیتے ہیں کیونکہ وہ پاور کے اندر ہیں اور جمعے کے خطبے میں آپ کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو this is the start of my journey جہاں پہ میں نے ریولیشن آرڈر کے ساتھ قرآن کو پڑھنا شروع کیا سال میں میں نے اپنی ایج کے سات آٹھ ایج میں میں نے نماز شروع کیا اور بارہ سال تیرہ سال کی عمر کے بعد میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا اچھا صبح جب میں اٹھتا تھا تو سب سے پہلے شاور یعنی غسل شاور از ڈفرنٹ غسل is Islamic way of taking a bath جو کہ آپ کو پاک کرتا ہے and all then every time I will go to the bathroom دوبارہ سے وضو کرنا بیکاز جسمانی پاکیزگی اینڈ روحانی پاکیزگی کے لیے وضو کرنا ضروری ہے دیز آر اسپیسیفک ٹرمنالوجیز شاید جو لوگ مسلمان ہیں مجھے سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وضو کیا ہے وضو even if you release gas جسے آپ uh, یعنی تو بھی آپ کا ٹوٹ جاتا ہے اٹس ناٹ نیسری کہ تو آپ ایون باتھ روم میں جائیں تو ٹوٹ جاتا ہے دیر سو مینی ویسٹ جس سے آپ کا وضو بریک ہو جاتا ہے so every time I would try to remain in وضو آل ڈے لانگ تو یس بیچ میں یو نو لائف کے اپس اینڈ ڈاؤن میں بعض دفعہ انسان ذرا بہکتا بھی ہے پھر واپس بھی آتا ہے تو وہ وقت آتے رہے لیکن میجر میں نے اپنی لائف جو ہے کیونکہ لڑک پن آتا ہے جوانی آتی ہے ٹین ایجز آتی ہیں لیکن once again majority of my life جو ہے نا آئی اسپینڈ لائک دیٹ اور کین ناٹ ریکال میں کبھی سوچ نہیں سکتا کہ کبھی لائف میں میں نے کبھی uh, کوئی روزہ چھوڑا بھی ہو تو ایک شخص جو بچپن میں سات آٹھ سال کی عمر سے نماز پڑھنا شروع کرتا ہے بارہ سال کی عمر سے اسے خود یاد نہیں اس نے کبھی نماز چھوڑی ہو اور بالکل جو کچھ لکھا ہے کتاب میں بالکل اسی طرح سے اسلام کو فالو کرنا اس کے رول کو ماننا تو اس شخص کو آخر ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ اس کا اسلام سے بھنگ ہو جاتا ہے یا اس کو لگتا ہے کہ نہیں there is something wrong with the religion questions ایک ایسی چیز ہے جو کہ دیر اے سینگ ایک سینگ ہے ویسٹرن ورلڈ میں دا ڈیول از ان دا ڈیٹیل تو جیسے ہی آپ اسلامک ڈیٹیل کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو ڈیول نظر آ جاتا ہے devil is in the detail if you remember this sentence آپ کو پتہ لگے گا ہر چیز ایک فساد ہے اور اس فساد کے بعد ایک ریئل ایسنس نظر آتا ہے اگر آپ قرآن و حدیث کو دیکھیں تو ان ریئلٹی ایک looking at it from a bird's eye view it looks very nice Muhammad صاحب will will look very nice look like a wow prophet right بڑھیا کورا پھینکتی تھی انہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا 40 ایئرس کی عمر کی ایک بیوہ سے جو کہ دو دفعہ بیوہ ہو چکی تھی خدیجہ کے ساتھ شادی کیا ٹھیک ہے and he was very very merciful merciful رحمت للعالمین right wow that's like a wow factors right now look in detail گڑیا کب کوڑا پھینکتی تھی یہ حدیث ہی نہیں ہے حدیث <laughs> ٹھیک ہے حضرت ختیجہ چالیس سال کی تھی کہیں نہیں ہے جہاں پہ اگر ہے بھی تو اس کے ساتھ کوئی چین آف نریشن نہیں ہے اٹ از ناٹ ایون دائف یہ دائف بھی نچلے درجے کی ہے معدود اور اور کو بھی کچھ لیکن لائک ختیجہ کی عمر اگر آپ کو ذرا سی ریفرنس کے اندر جا کے پڑھیں گے تو آپ کو اٹھائیس بھی ملتی ہے آپ کو تیس بھی ملتی ہے بتیس بھی ملتی ہے سو مینی ڈفرنٹ ملتی ہے لیکن چالیس کی تو کوئی اتھینٹیسٹی ہے ہی نہیں نا تمام علماء دین کو چیلنج ہے آج ٹی وی پہ بیٹھے ہیں ہم ڈھونڈے جی ختیجہ کی عمر چالیس سال ہے with the correct chain of narration مجھے بک لا کے دکھائیں کون سی بک اس بکس کے اندر لکھی ہوئی یہ بات نہیں لکھی لکھی ہے چالیس یہ نہیں میں کہہ رہا نہیں لکھی مگر اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے کیونکہ اسلام چلتا ہے چین آف نریشن کے اوپر اگر میں کوئی حدیث دکھاؤں اس کی چین آف نریشن نہ ہو دیٹ حدیث will not be acceptable right so this is how آپ کو نظر آتا ہے کہ اچھا اب محمد صاحب رحمت عالمین اوکے لکس گڈ لیکن جیسے ہی آپ ڈیٹیل کے اندر جاتے ہیں how did he his life Mecca میں آپ کو رحمت علی عالمین ملتے ہیں مدینہ میں نہیں ملتے تو محمد صاحب کی لائف میں ایک شفٹ آتا ہے جیسے ہی ہجرت آتی ہے جیسے ہی ان کے پاس طاقت آتی ہے اینڈ یہ میں اپنے پاس نہیں کہہ رہا آئی چیلنج اینی ون جو کہ کہے کہ یار غلط ہے ہم ان کے ساتھ سیرہ تو نبویہ کھولیں گے کون سی سیرا کھولنی ہے ویل اوپن ابن اسحاق کی کھولنی ہے ابن قطیر کی کھولنی ہے تبری کی کھولنی ہے ہسٹری آف تبری کون سی کھولنی ہے جی ہم آپ کے ساتھ کھولیں گے ہسٹری آف تبری کے اندر ایون یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ محمد صاحب نے جب بھیجا لوگوں کو جب وہ لڑائی ایک ہو رہی تھی اس لڑائی میں واپس بھیجا محمد صاحب ہنسے he left for killing like how can you laugh او نہیں نہیں یہ دائف حدیث ہے اوکے جی دائف حدیث ہے کتنی حدیثوں کو دائف کرو گے so when you look at things there is a life of our prophet اور ایک زمانہ تھا when I was ready to die for my prophet you know that's reality جس طرح آج مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے لیے مرنے مارنے کو تیار ہیں that was my feeling as well at one time تو اسی فیلنگ کو لے کے چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں تو ایک وقت ایسا آیا کہ when I started to study and dig deep into Islam ایک ظاہری طور پہ چیزوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں پڑھنے کی بجائے اس کو اسلام سے باہر نکل کے بغیر حرمت کے ان چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کی بغیر عزت دی ان کو پڑھنے کی کوشش کی کھلے دماغ سے I realized there's a big, big issue, right? So it took me like approximately three, three and a half years کہ پھر اس کے بعد میں نے اسلام کو چھوڑ دیا. ویری جی۔ ہائی لیول کے اوپر. جی اچھا یہ بتائیے کہ مطلب اسلام میں ایسی کون سی چلیے ٹھیک ہے آپ کو کچھ کوشچنز آئے دماغ میں چیزیں آئیں بٹ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو آپ کو لگا کہ نہیں یہ غلط ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے کیونکہ میں یہ شو ایک لمبے عرصے سے کر رہی ہوں یہاں پہ بہت سارے مولانا آتے ہیں عالم آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام ریلیجن آف پیس ہے اسلام کسی کے ساتھ بھی <laughs> زبردستی نہیں کرتا اسلام کسی کو بھی مارنے کاٹنے کی بات نہیں کرتا تو کیا آپ کی نظر میں بھی اسلام ریلیجن آف پیس ہے مکی اسلام یس مکی اسلام ریلیجن آف پیس ہے مدنی نہیں so like set there are two areas of Islam اگر آپ مکی اسلام میں دیکھیں تیرہ سال محمد صاحب نے پیس پیس کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا کتنے لوگ مسلمان ہوئے کچھ کتابوں میں لکھا ہے چالیس کے قریب چھیالیس کے قریب کچھ کتابوں میں لکھا ہے ستر کے قریب کچھ کتابوں میں لکھا ہے ninety six is the biggest number تیرہ سال میں نائنٹی سکس لوگ مسلمان ہوئے ہجرت کی جہاد کی آیتیں آ گئیں لڑائی شروع ہو گئی حجت الوداع نو سال کے اندر آ حضور صاحب جو ہے نا دس ہزار صحابی لے کے اٹیک کیا مکہ کے اوپر ٹین تھاؤزینڈ سو فرسٹ آپ دیکھتی ہیں thirteen years not only hundred people accepted Islam اور ان سو لوگوں میں بھی بڑے غریب غریب لوگ تھے آپ کو حدیثوں وغیرہ میں ملتا ہے کہ uh, اور تفاصیر وغیرہ میں ملتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو صرف غریبوں کا پروفٹ ہے ٹھیک ہے تو لیکن جیسے ہی آپ مدنی اسلام میں آتے ہیں تلوار آپ کے پاس آ جاتی ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پھر دنیا بدل گئی ود ان نائن ایئرز آپ دس ہزار کا لشکر لے کے مکہ پہنچ گئے ہیں لڑائی کرنے کے لیے اور like this is the reality of Islam لا اکراہ فی الدین تو مدنی ہے اور لا اکراہ فی الدین جو ہے اگر آپ جی۔ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جب جب مسلمان کے پاس طاقت آئے گی تب تب وہ ہسٹری جو ہے وہ اپنے آپ کو رپیٹ کرتی ہے تو آپ لوگ ہسٹری کیوں نہیں پڑھتے ہمارے ایٹ لیسٹ پاکستان میں نا ہسٹری کا سبجیکٹ بہت کم پڑھایا جاتا ہے انڈیا میں پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں پڑھایا جاتا ہسٹری ہسٹری ہسٹری ہسٹری ہمیں پڑھنی چاہیے لک ایٹ دا میں کیا ہوا اگر ایسا نہیں ہوا تو کال می رونگ اور اگر ایسا ہوا ہے تو whatever I am seeing وہ ہسٹری ہے نمبر ون نمبر ٹو قرآن کو اگر آپ بائی دا ریولیشن آرڈر پڑھتے ہیں آیتوں کے نزول کے ادھر قرآن اکٹھا نہیں آیا بائیس سالوں میں وقتاً فوقتاً آیا قرآن کی جو اصل میں لاسٹ سورہ ہے وہ سورہ توبہ ہے سورہ توبہ میں کیا کہا گیا ہے سورہ توبہ میں کہا گیا ہے جاؤ لڑائی کرو ایون منافقوں کے ساتھ لڑائی کرو منافق لوگ کون ہوتے ہیں منافق لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی اللہ کے لیے جہاد کے لیے نہیں نکلتے قرآن چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 167 بولتی ہے کہ اگر تم آگے سے جہاد کرنے کے لیے نہیں جاتے تو ایٹ لیسٹ ڈیفینس کے لیے آؤ ورنہ تم منافق ٹھیک ہے آپ ڈیفینس کے لیے کیوں آئیں گے پہلے آگے سے جہاد ہے نا بس you have to go out and fight تو جب آپ آؤٹ باہر نکل کے فائٹ کریں گے تو لوگ بھی آپ کے اوپر اٹیک کریں گے تو then you have to defend yourself as well now اب آپ دیکھیں سورج توبہ میں اگر آپ آئے تھے تو سورج توبہ کیا کہتی ہے وہ تو ڈائریکٹ کہتی ہے جاؤ جا کے لڑائی کرو ٹھیک ہے ایون اہل کتاب کے ساتھ جب تک وہ زلیل ہو کے جزیہ اپنے ہاتھ سے دینا شروع نہ کر دیں دیٹ از قرآن رائٹ اس کو آپ ریفرنس میں دیکھیں اس کے بعد قرآن کہتا ہے اب بہت سارے مسلمان جو ہے نا ایک ورس آف سورڈ کہلاتی ہے نائن فائیو جاؤ قتل کرو سب کا ان جنرک تمام مشرقین کا لیکن اس کی تفسیر کے اندر دیکھیں نہیں قتل کرو پر کیوں کرو کیونکہ وہ مشرق ہے نا مشرق ہے نا مطلب جو مسلمان نہیں ہے جو جو مشرق مینز جو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو مانتے ہیں یا ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں یعنی دوسرے دھرم کے لوگ مطلب یہ میں اگر ایک آسان بھاشا میں سمجھوں تو دوسرے دھرم کے لوگ مشرق ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا سمان تو کرتے ہیں لیکن دوسرے اپنے ان کے اپنے بھی دھرم ہیں اپنے بھی بھگوان ہیں ایگزیکٹلی اس کے اندر ملٹیپل ملٹیپل ریفرنسز آتے ہیں اللہ کے ساتھ رکھنا ہے یا اللہ کے علاوہ بھی رکھ سکتے ہیں اب دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کس قسم کا مولوی آئے گا کس قسم کا مفتی آئے گا جو آپ کو کس طریقے سے اس کی ٹرانسلیشن دے گا but does not matter in reality اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ جا کے قتل کرو پولتھیسٹ کو مشرقین کو پولتھیسٹ اگر انگلش کی ٹرانسلیشن دیکھیں تو پولتھیسٹ ہے جو مور دین ون گاڈ کے اوپر یقین رکھتے ہیں اچھا اس کے اندر کب تک کرنا ہے ان کے لیے گھات میں لگائے رہو اور قتل کر دو اچھا یہاں کے جو ماڈرن تفسیر رائٹر ہے نا انہوں نے اس آیت کو صرف اور صرف مکہ کے قریب قریب رکھ دی ہے اچھا مگر نہیں نہیں یہ سے باہر نہیں ہے لیکن اگر آپ ارلی اسکالر صرف جائیں تبری کھول لیں قرطبی کھول لیں ابن کثیر کھول لیں مشرقوں کو تو ویسے ہی قتل کر دو اچھا مشرقوں کو قتل کر دو جو اہل کتاب ہے ان کے اوپر ہاں۔ جزیہ لگا دو مطلب اہل کتاب کو بھی بخشنا نہیں ہے نہیں نہیں اہل کتاب تو ختم ہو گیا نا وہ گیم چینج ہو گئی نائن تھرٹی کے اندر آ گیا کہ وہ بھی مشرق ہیں اچھا، کیونکہ جوز جو اچھا۔ ہیں وہ ایزرا کو اللہ کا بیٹا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کرسچن جو ہیں وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو بیسیکلی وہ مشرق ہو گئے مور دین ون کوڈ ہو گئے مشرق ہو گئے تو وہ لوگ بھی مشرق ہیں تو اب چونکہ انڈیا کے اوپر آپ کے امام شافی کے ماننے والے نہیں آئے تھے ٹھیک ہے بچت ہو گئی یہاں پہ جزیے لگ گئے اگر امام شافی کے ماننے والے آتے تو قتل و قتال زیادہ ہوتا اور یہ ایک ریئلٹی ہے جو کہ آپ کو تفاسیر کے اندر ملتی ہے اسی طریقے سے ارلی اسلام چلا کیونکہ جو یہ تفاصیر کہہ رہی ہیں اس کے اوپر ہسٹری بلٹ ہے ہسٹریٹ دا ارلی تفاصیر اور آپ دیکھیں گے کہ وہ اسی طریقے سے اکٹھی چل رہی ہیں ایجپٹ میں جب حملہ ہوا شافیوں نے کیا چلتی ہے وہاں پہ کیوں وہاں پہ جوز اینڈ کرسچن زیادہ تھے ٹھیک ہے سو یو ول سی کہ کس علاقے کا بندہ کس طریقے سے اسے تفسیر کر رہا ہے لیٹر اور ہمارے ایٹینتھ نائنٹین سینچری کے نئے اسکالرز آنا شروع ہوئے انہوں نے تفسیروں کو ذرا مزید شوگر کوٹ کیا اور چینج کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ان ریالٹی ان کو کبھی بھی کوئی بھی جھٹلا سکتا ہے کیوں بیکاز اٹھارہ بارہ سو سال کے بعد کوئی اور جبرائیل آیا تھا ان کو بتانے کے لیے کیا ابو بکر نے غلط کیا تھا جب ہر ردا کیا تھا اپوسٹسی وار ٹھیک ہے جب کی گئی کیوں کی گئی کیونکہ محمد صاحب کے مرنے کے بعد لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا okay. انہوں نے کہا اور تلوار ٹوٹ گئی انہوں نے اسلام چھوڑ دیا وہ ایک اور نبی وہاں پہ تھا ویسے محمد کے زمانے میں ملٹیپل اور نبی تھے لیکن جو سب سے بڑا ایک اور نبی تھا وہ مسلمہ بالکذاب تھا القذاب اسے کہا جاتا تھا محمد صاحب نے اس کو جی۔ دی لائر القذاب دی لائر کہا جاتا تھا اس کو وہ سزا جا کے مل گئے ایک سال یا سوا سال ہر پور ردا ہوئی لڑائی اپوسٹسی کی ہم سینچری میں ایک مولوی نے کیا لکھ دیا that is just come on that just I don't know what it is right وہ بات چینج ہو جائے ٹھیک ہے ایڈم میرا ایک سوال ہے کہ کیا آپ آپ بھی ہیں ہمارے ہندوستان میں سچوالا صاحب ہیں اور بھی کئی ایکس مسلم ہیں جو اپنا چہرہ نہیں دکھاتے ہیں وہ لوگ اپنا چہرہ چھپا کے رکھتے ہیں تو کیا آپ لوگوں کو ڈر ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک ریلیجن چھوڑا یہاں پر میرے ساتھ کئی عالم اس شو پر آئے ان, ان کا کہنا ہے کہ بھائی اسلام فورسفلی کسی بھی کو بھی نہیں کہتا ہے کہ آپ اسلام میں بنے رہیے کچھ بھی کریے تو پھر آپ لوگوں کو ڈر کیا ہے جب اسلام فورسفل کچھ بھی نہیں کراتا ہے اسلام کہتا ہے کہ مرضی کے بنا اگر کچھ ہوا ہے تو وہ بالکل غلط ہے آپ کسی کو بھی فورس نہیں کر سکتے تو پھر آپ لوگوں کو ڈر کیسا ہے آپ لوگ کیوں اپنا چہرہ چھپاتے ہیں محمد صاحب ایک تو India is in minority but in reality Muhammad صاحب سیڈ من بدل دین ہوں جس کسی نے اپنا دین چھوڑ دیا اس کو قتل کر دو ایک حدیث نہیں ہے ملٹیپل حدیث اپنے زمانے میں مرتدوں کو زندہ جلا دیا اور ابن عباس علی کو فرما رہے ہیں کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں زندہ نہ جلاتا بلکہ قتل کر دیتا کیونکہ زندہ جلانا اللہ کی پنشمنٹ ٹھیک ہے لیکن مار دیتا میں یہ کلیئر ہو گیا اچھا ملٹیپل حدیث ہیں کہ آپ ایک شخص کا خون صرف تین چیزوں میں ہی کر سکتے ہیں ایک مسلمان کا خون صرف تین باتوں میں کر سکتے ہیں اگر اس نے زنا کیا ہو زبردستی یا قتل کے بدلے قتل کے طور پہ یا تاریخ دین کو جس نے اپنا دین چھوڑ دیا اچھا جی ٹھیک ہے تین تین صورتوں کے علاوہ آپ قتل ہی نہیں کر سکتے اچھا آپ یہ جو مسلمان ہمیں کہتے ہیں بھائی یہ جو دو دو میں کہوں گا کہ جھوٹے مسلمان کوائٹ فرینکلی مجھے کیوں اپنے شولڈر کے پیچھے دیکھنا ہے کون مجھے قتل کرنے آ رہا ہے مان لیتے ہیں جی ٹوینٹی پرسینٹ لوگ نہیں قتل کریں گے ٹھیک ہے ایٹی پرسینٹ تو کریں گے چلے ریورس کر لیں مان لیتے ہیں ایٹی پرسینٹ نہیں کرنے کے تیار ہیں ٹوینٹی پرسینٹ تو کریں گے نا آپ دیکھیں سلمان رشتی کے ساتھ تھرٹی ایئرس کے بعد گیا ہوا ہے سو جب وہ بندہ آ رہا ہوگا چاقو لے کے اسے کہ نہیں نہیں نہیں نہیں فلانے مولوی نے کہا تھا اسلام جو ہے وہ قتل کرنے کا غم نہیں دیتا لیکن تم نے جو سنا ہے جو دیکھا ہے وہ غلط ہے اور اس کے تحت یہ پورا ایکس مسلم مہم چل رہی ہے کیونکہ آپ لوگ جو ہیں وہ اسلام کی فلاز یا اسلام کو برا بتاتے ہوئے اپنے چینلز اپنے پلیٹ فارمز اپنا گیان دیتے ہیں اور اپنے ساتھ آپ ایکس مسلم جان بوجھ کے لگاتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے چھوڑ دیا نا اسلام تو ہٹ جائیے آپ اپنے آپ کو ایتھز کہیے آپ جس ریلیجن میں گئے ہیں اس کا نام لیجئے پر آپ ایکس مسلم کہہ کر اپنے آپ کو جان بوجھ کر مسلمان نام کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اس دھرم کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور اس کے خلاف اٹھا رہے ہیں اچھا پہلی بات تو یہ کہ میں اپنے نام کے ساتھ ایکس مسلم لکھتا ہی نہیں اچھا I'm Adam Seeker. Everyone knows me that I'm an ex-Muslim. Right? دوسری بات یہ ہے کہ ایکس مسلم لکھنے سے تکلیف کیا کسی کو That's my first question. Why do you have a problem with being ex-Muslim? So many people come آتے ہیں ہمارے پاس جو کہتے ہیں جی میں ایکس ہندو ہوں میں ایکس کرسچن ہوں ہم انہیں بجائے اس کہ بات کریں ہم ان کو یہ کہنا شروع کرتے ایون میرے پاس تو ایکس ایتھیس بھی آتے ہیں <laughs> میں ایکس ایتھیس ہوں ایک پرسن <laughs> کی اپنی چوائس ہے وہ کیا لکھ رہا ہے آپ کو پروف کرنا ہے جو اسٹیٹمنٹ بول رہا ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے نمبر ون نمبر ٹو کے اوپر اگر ہم آئے فنڈیڈ ہے کوائٹ فرینکلی اگر میں فنڈیڈ ہوں نا تو جو میں ہفتے میں ایک لائف اسٹریم کرتا ہوں سیٹرڈے کو میں ہفتے میں کوئی چار پانچ کروں بھائی فنڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ جی۔ مجھے اتنے پیسے مل رہے ہیں کہ مجھے جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے why am doing a job کون ہے جو مجھے فنڈ کرنا چاہتا ہے لاؤ یار فنڈ لاؤ آؤ میں ہفتے میں پانچ لائف اسٹریمس کروں گا ٹھیک ہے یہ بھی مان لیا آدم لیکن مجھے ایک بات بتائیے آپ نے اپنا دھرم چھوڑا یہ آپ کا نجی فیصلہ تھا آپ کو اس میں کچھ کمیاں لگیں آپ کو اس میں کچھ دقتیں لگیں اور آپ نے فیصلہ لیا کہ ٹھیک ہے اب میں اس دھرم میں نہیں رہنا چاہتا وہ ایک انڈیویجول کے طور پر اس کا سمان ہے آپ کی وہ رائٹ ہے آپ کا لیکن اس دھرم کے بارے میں پھر آپ جو آپ کی نظر میں غلط ہے یا آپ کو صحیح نہیں لگتا ہے اس کو آپ پروپگیٹ کر رہے ہیں اس کو پھیلا رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں اس سے آپ اس دھرم کو کیوں بدنام کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو چھوڑنا تھا آپ کو پسند نہیں آپ چھوڑیے اپنے راستے جائیے اٹس لائک اگر آپ کو جاب کر رہے ہیں آپ کو نہیں پسند آپ جائیے دوسری لیجئے آپ کو نہیں کرنی نہیں کیجئے بٹ اس کو کرٹیسائز کرنا اس کے بارے میں خامیاں نکالنا دوسرے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا کہ بھئی تم بھی ایسا کرو دوسرے لوگوں کے من میں بھی شک جی۔ پیدا کرنا یہ کیوں میڈم کیونکہ اسلام دعویٰ دیتا ہے اور وہ جھوٹا دعویٰ دیتا ہے اگر میں اتنے عرصے تک مسلمان رہا کیوں رہا جھوٹ کے اوپر رہا نا جھوٹے دعوے کے اوپر رہا میں اسلام کو آپ نے جو لفظوں کا چنا ہوا ہے وہ غلط کیا ہوا ہے میں نے بہت دفعہ کہا ہے میں اسلام کے خلاف نہیں بولتا میں اسلام کے بارے میں بولتا ہوں two different things I talk about Islam not against Islam who can prove me wrong اگر آپ دعویٰ دیتے ہو کیا میں دعویٰ دینے والے لوگوں کو یہ کہوں کہ وہ اسلام کے خلاف بول رہے ہیں میں تو نہیں کہہ سکتا اسلام کے بارے میں بول رہے ہیں وہ I am talking about Islam آپ کی اپنی حدیثوں میں سے بول رہا ہوں آپ کے قرآن میں سے بول رہا ہوں آپ کی تفاصیر میں سے بول رہا ہوں so not talking against Islam I am talking about Islam جو فیکٹس آپ کے مولویز اور علماء دین نہیں بتا رہے I am giving those facts out میں نے کوئی اپنی طرف سے نیا فیکٹ کریٹ نہیں کیا میں نے کوئی ہسٹری دوبارہ سے ری رائٹ نہیں کر لی ہے میں نے کوئی تفسیر اپنی طرف سے نہیں لکھی ہے اٹس یعنی آپ وہی سب بول رہے ہیں جو قرآن حدیثوں میں لکھا ہوا ہے آپ اپنے من سے کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں اور اگر کوئی چاہتا ہے کسی کو لگتا ہے کہ وہ غلط آپ بول رہے ہیں اس کی غلط انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آئیے آپ آپ کے سامنے بیٹھ کر وہ بحث کر سکتا ہے آپ کو غلط ثابت کر سکتا ہے تو یہ فارم بھی آپ اوپن کر رہے ہیں تو آج بھی ہمارے شو پہ ایڈم نے جو بھی باتیں کہیں جو بھی وہ کہہ رہے ہیں وہ صاف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی چاہتا ہے کوئی بھی آپ میں سے ان کو لگتا ہے کہ ایڈم کی باتیں غلط ہیں وہ غلط طریقے سے اسلام کی قرآن حدیثوں کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں تو آپ اگر کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کریں ہم ایڈم کو بلائیں گے آپ کو بلائیں گے اور آپ کے ترک کا آمنا سامنا ایڈم کے ساتھ کرائیں گے ایڈم ایک آخری سوال اب ہم اس شو کو آپ کے انٹرویو کو یہاں ختم کریں دو سوال ہیں بیسیکلی ایک تو یہ کہ جب آپ نے اسلام چھوڑنے کا فیصلہ کیا کیا پریوار بھی چھوٹ گیا آپ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا ایک ہنستا کھیلتا پریوار ہوگا رشتہ دار ہوں گے جب انہوں آپ نے ان کو جا کے بولا کہ بھائی میں یہ اسلام چھوڑنا چاہتا ہوں تو ان کا کیا ریاکشن تھا کہ پریوار بھی چھوٹ گیا کوئی بھی ٹچ میں نہیں ہے کیا پرائز آپ کو پے کرنا پڑا اس کا اوبیسلی میجر پرائز آپ کو اپنا پریوار کا ہی کرنا پڑتا اور yes for a very long time چھوٹ گیا اور for a very long time آپ کو ایک فیک آئیڈینٹی کے ساتھ جینا پڑتا ہے اور بٹ uh, دین اگر میں اپنے ہی پریوار کو نہ سکھا سکوں تو پھر دنیا کو سکھانے کا کیا فائدہ so first I change my own family وہ بدلے so oh yes yes it took me some time لیکن obviously I change my own family first اور now am out I am telling everyone this is the reality I there live this اور accept the reality don't be hypocrite قرآن ایک لفظ دیتا ہے آپ کو اسے کہتے ہیں منافق سو ڈونٹ بی اے منافق if you want to be a Muslim stay as a true Muslim know the reality of Islam stay as a true Muslim اور ڈونٹ بی اے منافق سو اگر آپ کو اسلام کی ریالٹی پتہ لگ جائے تو آپ کے پاس دو ہی آپشن ہیں یا تو آپ تین کو چھوڑ دیں گے یا آپ ایک پراپر مسلمان بن جائیں گے اور پراپر مسلمان کے بارے میں ایک حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر تم نے لڑائی کے بارے میں سوچا نہیں کرنا تو دور کی بات کر نہیں سکے کیونکہ تمہارے آپشن نہیں تھی سوچا بھی نہیں تو تم منافقوں میں سے اٹھائے جاؤ گے آخرت میں مسلمان کے لیے لڑائی کے بارے میں سوچنا ضروری ہے یس جہاد اور لڑائی بہت ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے سوچنا پڑنا فائٹنگ یہاں پہ لفظ جہاد نہیں کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ آ جائیں گے کہیں گے نہیں جہاد جو ہے وہ انر جہاد بھی ہوتا ہے قرآن کے کے اندر اندر نائن آیات جہاد لفظ کا لکھا ہوا ہے کسی بھی ایک آیت میں انر جہاد نہیں ہے ایوری آیت میں لڑائی والا جہاد ہے so do not come in tell me جہاد کا مطلب ہے انر لڑائی اور یہ اور وہ اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ کمون جہاد کی تفاصیر کے اندر قتل ہے قاتلو ہے لڑائی ہے ریڈ اٹ ہرب ہے ایون ہرب کا لفظ ہے جاؤ اور سٹڈی کرو یار for the love of God جاؤ سٹڈی کرو تمہیں پتہ لگے کیا ہے جہاد yes there is an inner jihad as well in احادیث یس وہ کس صورت میں ہے وہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اگر آپ نے کسی بری چیز کو دیکھے دیکھا ہے منکر کو دیکھتے ہو ہاتھ سے روکو یہ ہاتھ کا جہاد ہے ورنہ نہیں کر سکتے زبان سے روکو منہ سے بول کے روکو یہ سیکنڈ درجے کا جہاد ہے تیسرے درجے کا جہاد کیا ہے کچھ نہیں کر سکتے دل سے سے برا سوچو اس کو یہ worst worst of of your دین ہے ایمان سب گندا ایمان ہے کہ آپ دل سے برا سوچ رہے ہو ایک کرسچن کو دیکھتے ہو چرچ میں جاتے ہوئے یسو مسیح کو پروکلیم کرتے ہوئے اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے منہ سے نہیں روک سکتے دل سے برا مانو ایک ہندو کو دیکھ رہے ہو ٹیمپل میں جاتے ہوئے جی کی پرستش کرتے ہوئے ایٹ لیسٹ نہیں سے برا ہے کہ دل سے برا جانو تو یہ ریالٹی ہے اسلام کی ایک ضرور بات کروں گی لیکن جب ہمارے ساتھ ایک اور اسکالر بھی ہوں گے کیونکہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ کوئی ایک طرفہ بات ہوئی آپ کے ویو پوائنٹس ہیں آپ کے نجی انٹرپریٹیشن آپ کی پوری سوچ ہے اور کیونکہ آپ اسلام اب چھوڑ چکے ہیں تو اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ کوئی شخص کوئی عالم ہمارے ساتھ بیٹھا ہو جو ان ٹاپکس پہ بات کریں ان پر بھی میں بات کروں گی ایک آخری سوال جو میں نے آپ سے کہا تھا دو سوال پوچھوں گی ان میں سے ایک پاکستان میں رہ کر جہاں مسلم بہسنکھیک ہیں اور ایک آپ نے کہا کہ مدنی اسلام وہاں پر بہت زیادہ حاوی ہے تو پاکستان میں رہ کر ایکس مسلم بننا کتنا مشکل تھا اور ٹھیک ہے پریوار کو تو آپ نے سمجھا لیا لیکن اپنے وطن کی یاد تو آتی ہوگی یس بالکل آتی ہے اور ریئلٹی uh, جس کی وجہ سے ابھی تک میرے چہرے پہ ماسک ہے اگر میں اس ماسک کے بغیر آتا ہوں تو پاکستان کے چار قانون میرے اوپر ہٹ کرتے ہیں 295 سی قتل کر دو اس کو جس نے محمد صاحب کے بارے میں کچھ بھی برا کہا ہے سوچا ہے انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی بولا ہے یہ ہمارے قانون کے اندر لکھا ہے 295 سی اور اس ٹائم پہ جو جج ہوگا وہ سارے کا سارا مسلم جج کا پینل ہوگا اس کو ہینگ ٹل ڈیتھ اس کے علاوہ ادر تعزیرات میرے اوپر اپلائی ہوتی ہیں being a Pakistani why am wearing a mask I remove my mask that's the end of me in Pakistan so اسی لیے ابھی تک ماسک میں ہوں جب تک میری آئیڈینٹی ہڈن ہے I can still be in Pakistan otherwise I will not be they will kill me on the road you know what happen last time جو وہ ایک شخص تھا جو کہ سری لنکا کا تھا اف ایم ناٹ مسٹیکن اس نے اپنے آفس کی دیوار سے درود شریف کا سٹیکر اتار کے پھاڑ کے پھینک دیا بیکاز کسی مسلمان نے آ کے شاید لگایا ہوگا he was not even Muslim اس نے کہا کون سا اسٹیکر لگا ہوا ہے اسے عربی بھی نہیں پڑھنی آتی اس کو اتار کے پھینک دیا تھا بٹ سم بڑی پیسٹڈ سم تھنگ لوگ آئے وہ جو اسی لیے آئے تھے وہ آئے اندر انہوں نے اس کو پکڑا اس کو پیٹا اس نے کہا بھائی مجھے نہیں پتا تھا معافی دے دو سوری کر دو نو اسے گھسیٹا نیچے اتارا سڑک پہ لے کے گئے موٹر سائیکلوں کے پیچھے باندھ کے گھسیٹا سڑک کے اوپر اس کے بعد ادم کرنے کے بعد پیٹرول لگا کے آگ لگا دی جی بالکل اور اس کے ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہیں پکچرز بنا رہے ہیں نیچے وہ اس کی آگ لگی ہوئی بندہ ہے وہ پکچرز بنا رہے ہیں اس کے ساتھ واہ یہ تو اسلام کی ریالٹی ہے پاکستان کے اندر you know how many people are care every year for this go study the real ایک ایک کوارٹر کے اندر آپ کو سو سو لوگ کے نام نظر آئیں گے کسی نہ کسی وجہ سے دو کرسچنوں کو بھٹے میں ڈال کے آگ لگا دی میاں بیوی بی کو حالانکہ اس کی بیوی بی پریگنٹ بھی تھی بھٹے میں ڈال کے آگ لگا دی کہ اس نے بلاسمی کر دی ہے محمد صاحب کے خلاف what is blasphemy can you define blasphemy میرے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت محمد کیوں نہیں کہا اس پہ بھی بلاسمی تو آپ لازمی کو ڈیوائن نہیں کر سکتے سچ اسٹرینج فینومینا اور پاکستان آیا آپ کو ریالٹی آف اسلام دکھاتے ہیں انڈیا میں کیا دیکھتے ہیں انڈیا میں تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی چلیے آجم آپ نے ہم سے تمام مدوں پر کہ اسلام آپ نے کیوں چھوڑا کیا وجہ تھیں اور کیا تمام سوالات ہیں جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں امید ہے کہ یہ تمام آپ کے جو اپنے نجی رائے تھی اپنی انٹرپریٹیشن تھی ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم سبھی لوگوں کو اس منچ پر موقع دیتے ہیں لیکن یہاں پر کسی بھی صورتحال میں ہم اسلام کو پیغمبر صاحب کو یا کسی بھی دھرم کو یہاں پر اس کے سمان کو یا اس کے ماننے والوں کی آستھاؤں کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے لیکن سبھی کے ویو پوائنٹ رکھنے کا موقع دیتے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی فردر اسٹڈی کر سکیں ان تمام سوالوں کے جواب اپنے سر پر تلاشنے کی کوشش کر سکیں ایڈم آپ ہمارے شو میں آئیں آپ کا بہت بہت شکریہ اور جو تمام مدعے آپ نے اٹھائے ہیں اس پر امید کرتے ہیں کہ کچھ عالم مولانا مولوی جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر پھر دونوں پکشوں کو سنیں تاکہ صحیح معنی میں ہمارے جو درشک ہیں وہ فیصلہ کر سکیں کہ کس کی بات میں کتنا ترک اور دم ہے آج کے لیے کیا کہتا ہے اسلام میں اتنا ہی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص شو کیا کہتا ہے اسلام اور لگاتار ہماری کوشش ہے کیا کہتا ہے اسلام کے ذریعے جو اسلام کو لے کر ورودبا سے بیان آتے ہیں یا پھر کبھی کبھار کچھ اسمنجس کی استھی اتپن ہو جاتی ہے مولوی کچھ کہتے ہیں کوئی کچھ کہتا ہے تو صحیح معنوں میں قرآن اور حدیثوں میں اسلام کو لے کر کیا لکھا ہے یہ جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں لیکن اس سب کے بیچ میں جب ہم یہ شو کر رہے ہیں تو لگاتار ایک فنومنا وہ ہندوستان میں ہی نہیں پاکستان بنگلہ دیش میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بہت زیادہ پاپولر ہو رہا ہے ایک پوری کمیونٹی ابھر کر آ رہی ہے وہ کمیونٹی ہے ایکس مسلم کی ڈیٹا بھی پیو ریسرچ کے کہتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں جو ہے امریکہ ہو فرانس ہو کئی جگہوں پر مسلم جو ہیں اسلام کو ماننے والے ان کی تعداد میں کمی آئی ہے لوگ اسلام دھرم چھوڑ رہے ہیں ایکس مسلم بن رہے ہیں تو آخر کیا وجہ ہے ایکس مسلم بننے کی اور یہ ایکس مسلم لوگ کون ہیں ان کے اوپر آروپ لگتے ہیں کہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں ان کو فنڈنگز ملتی ہے پروپیگنڈا چلاتے ہیں تو ان تمام سوالوں کے جواب آج ہم اس ایکس مسلم سے لینے جا رہے ہیں جو بھارتی ٹیلی ویژن اتہاس میں بھارتی یوٹیوب پلیٹ فارم کے اتہاس میں پہلی بار کسی بھارتی یوٹیوب چینل پر یا چینل پر آنے جا رہے ہیں ایڈم سیکر آپ نے ایڈم سیکر کے لیے لگاتار ہمارے شو میں کہا کہ انہیں بلایا جائے ہم ان سے سننا چاہتے ہیں ان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو فائنلی ہم ایک لمبی جد و جہد لگی کہ ہم ایڈم سیکر کو آپ تک پہنچائیں اور ایڈم یہاں پر آج ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں ایڈم آپ کا بہت بہت سواگت ہے نیوز نیشن کے اس یوٹیوب پلیٹفارم پر ہمارے شو کیا کہتا ہے اسلام میں بڑی ریکویسٹ آ رہی تھی لوگوں کی کہ وہ آپ کو سننا چاہتے ہیں آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ کیا کہانی تھی کہ ایک انسان جسے اسلام کے بارے میں اتنا پتا ہے قرآن حدیثوں کے بارے میں اتنا کچھ جانکاری ہے اس نے اسلام کیوں چھوڑا کیا ہوا تو آج میں آپ ہی کا انٹرویو یہاں لینے جا رہی ہوں ایڈم سیکر ایڈم سیکر کیسے بن گئے پہلے تو مجھے یہ بتائیے first of all hello everyone this is your favourite مرتد life this time on news nation so thank you so very much for inviting me here جی ایرم سیکر ایرم سیکر کیسے بن گئے it's it's a very long story اس لیے میں جب بھی کوئی مسلمان میرے پاس آتا ہے تو میں اس کو زیادہ پوش نہیں کرتا ہوں I want them to study I want them to understand میں چاہتا ہوں کہ وہ خود اسٹڈی کریں کیونکہ جب آپ خود اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کے پاس شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ساری عمر مولویوں سے پڑھتے رہے سیکھتے رہے میں ایک سنی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں رکھتا تھا کہنا چاہیے اب تو مجھے اس گھرانے سے باہر نکال دیا گیا تو وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو بچپن سے آپ کو کچھ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں بتائی جاتی ہیں اور ایک ریچولیسٹک لائف گزارتے ہیں آپ جس میں آپ نے نماز پڑھنی ہے روزے رکھنے ہیں آپ نے وضو کر کے نکلنا ہے بہت سارے نان مسلم لوگ جس کے بارے میں نہیں جانتے تو وہاں سے نکلے اور پھر ایک لائف نے یو ٹرن لیا کسی ایک خاص جگہ پہ آ کے جہاں پہ ہم پاکستان سے باہر نکلے پاکستان کے اندر تو آپ سوال بھی نہیں کر سکتے نا بیکاز جب بھی آپ کو زیادہ سوال کرنے لگتے ہیں تو قرآن چیپٹر نمبر فائیو کی آیت نمبر ایک سو ایک سامنے آ جاتی ہے کہ سوال مت کرو سوالوں کو باؤنڈ کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر ایٹ لیسٹ انڈیا میں جب میں نے دیکھا لوگوں کو دے دے دے آنسر وہ آنسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں because they are in minorities I think India میں ابھی تک مکی اسلام چل رہا ہے مدنی اسلام نہیں آیا ابھی تک وہ طاقت میں نہیں آیا محمد صاحب کے زمانے میں دو طرح کے اسلام تھے ایک اسلام وہ تھا جو کہ فرسٹ ایئرس یا اینڈ ہاف ایئر سم کا اسلام تھا جسے آپ مکی پیریڈ آف اسلام کہتے ہیں قرآن کی کچھ آیات مکی آیات کہلاتی ہیں وہاں پہ آپ کو سب پیار اور یہ وہ یری اور سب کچھ وہ ملے گا اور پھر آپ کے پاس مدنی آیات آتی ہیں جو کہ ہجری کے بعد ہے ہجرت کے بعد ہے اگر آپ اسلام میں لفظ کیلنڈر کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہجری کیلنڈر کہلاتا ہے وہ محمد کے نبی بننے سے نہیں ہے وہ محمد صاحب کی ہجرت کے بعد سے شروع ہو رہا ہے تو ان ریالٹی اگر دیکھا جائے تو اسلام ہجرت کے بعد شروع ہوا ہجرت کے بعد جو سب سے پہلی سورہ آئی وہ سورہ بکرا تھی جو کہ in reality the first surah of Quran ہے آج کے زمانے میں there revelation order of Quran اور there is a current order of Quran which is very very different تو جب ہم قرآن کو ریولیشن آرڈر سے پڑھتے ہیں تو چیزیں بہت ڈفرنٹ نظر آتی ہیں جو آپ کو انڈین مولویز نہیں بتاتے پاکستانی مولویز کافی حد تک آپ کو بتا دیتے ہیں کیونکہ وہ پاور کے اندر ہیں جمعے کے خطبے میں آپ کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو this is the start of my journey جہاں پہ میں نے ریولیشن آرڈر کے ساتھ قرآن کو پڑھنا شروع کیا ایک ایسی کنٹری میں جہاں پہ میں مائنورٹیز میں تھا and thing started to become very different Adam آپ نے کتنے وقت تک اگر میں آپ سے جانوں کیونکہ جتنے ویڈیوز آپ کے ہم دیکھتے ہیں جن پلیٹ فارمز پر تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو قرآن کی حدیث کی ایک اچھی نالج ہے آپ کو وہ چیزیں یاد بھی ہیں زبانی تو آپ نے کتنے وقت تک پریکٹس کیا اسٹڈی کیا اسلام کو میں نے دیکھے بچپن سے ہی کوائٹ فرینکلی ساتویں آٹھویں سال میں میں نے اپنی ایج کے سات آٹھ ایج میں میں نے نماز شروع کیا اور بارہ سال تیرہ سال کی عمر کے بعد میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا اچھا صبح جب میں اٹھتا تھا تو سب سے پہلے شاور یعنی غسل شاور از ڈفرنٹ غسل is Islamic way of taking a bath جو کہ آپ کو پاک کرتا ہے and all then every time I will go to the bathroom دوبارہ سے وضو کرنا بیکاز جسمانی پاکیزگی اینڈ روحانی پاکیزگی کے لیے وضو کرنا ضروری ہے دیز آر اسپیسیفک ٹرمنالوجیز شاید جو لوگ مسلمان ہیں مجھے سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وضو کیا ہے وضو even if you release gas جسے آپ uh, یعنی تو بھی آپ کا ٹوٹ جاتا ہے اٹس ناٹ نیسری کہ تو آپ ایون باتھ روم میں جائیں تو ٹوٹ جاتا ہے دیر سو مینی ویسٹ جس سے آپ کا وضو بریک ہو جاتا ہے so every time I would try to remain in وضو آل ڈے لانگ تو یس بیچ میں یو نو لائف کے اپس اینڈ ڈاؤنس میں بعض دفعہ انسان ذرا بہکتا بھی ہے پھر واپس بھی آتا ہے تو وہ وقت آتے رہے لیکن میجر میں نے اپنی لائف جو ہے کیونکہ آبویسلی لڑک پن آتا ہے جوانی آتی ہے ٹین ایجز آتی ہیں لیکن once again majority of my life جو ہے نا آئی اسپینڈ لائک دیٹ اور آئی کین ناٹ ریکال میں کبھی سوچ نہیں سکتا کہ کبھی لائف میں میں نے کبھی کوئی روزہ چھوڑا بھی ہو تو ایک شخص جو بچپن میں سات آٹھ سال کی عمر سے نماز پڑھنا شروع کرتا ہے بارہ سال کی عمر سے اسے خود یاد نہیں اس نے کبھی نماز چھوڑی ہو اور بالکل جو کچھ لکھا ہے کتاب میں بالکل اسی طرح سے اسلام کو فالو کرنا اس کے رول کو ماننا تو اس شخص کو آخر ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ اس کا اسلام سے بھنگ ہو جاتا ہے یا اس کو لگتا ہے کہ نہیں there is something wrong with the religion questions ایک ایسی چیز ہے جو کہ دس از اے سینگ ایک سینگ ہے ویسٹرن ورلڈ میں دا ڈیول از ان دا ڈیٹیل تو جیسے ہی آپ اسلامک ڈیٹیل کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو ڈیول نظر آ جاتا ہے devil is in the detail if you remember this sentence آپ کو پتہ لگے گا ہر چیز ایک فساد ہے اور اس فساد کے بعد ایک ریئل ایسنس نظر آتا ہے اگر آپ قرآن و حدیث کو دیکھیں تو ان ریئلٹی ایک looking at it from a bird's eye view it looks very nice Muhammad صاحب will will look very nice look like a wow prophet right بڑیا کورا پھینکتی تھی انہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا 40 ایئرس کی عمر کی ایک بیوہ سے جو کہ دو دفعہ بیوہ ہو چکی تھی خدیجہ کے ساتھ شادی کیا ٹھیک ہے and he was very very merciful merciful رحمت للعالمین right wow that's like a wow factors right now look it detail گڑیا کا کوڑا پھینکتی تھی یہ حدیث ہی نہیں ہے حدیث <laughs> ٹھیک ہے حضرت ختیجہ چالیس سال کی تھی کہیں نہیں ہے جہاں پہ اگر ہے بھی تو اس کے ساتھ کوئی چین آف نریشن نہیں ہے یہ سے بھی نچلے درجے کی ہے معدود اور اور کو بھی کچھ لائک ختیجہ کی عمر اگر آپ کو ذرا سی ریفرنس کے اندر جا کے پڑھیں گے تو آپ کو اٹھائیس بھی ملتی ہے آپ کو تیس بھی ملتی ہے بتیس بھی ملتی ہے سو مینی ڈفرنٹ ملتی ہے لیکن چالیس کی تو کوئی اتنٹیسٹی ہے ہی نہیں نا تمام علماء دین کو چیلنج ہے آج ٹی وی پہ بیٹھے ہیں ہم ڈھونڈے جی ختیجہ کی عمر چالیس سال ہے with the correct chain of narration مجھے بک لا کے دکھائیں کون سی بک اس بکس کے اندر لکھی ہوئی یہ بات نہیں لکھی لکھی ہے چالیس یہ نہیں میں کہہ رہا نہیں لکھی مگر اس کی کوئی اوتینٹسٹی نہیں ہے کیونکہ اسلام چلتا ہے چین آف نریشن کے اوپر اگر میں کوئی حدیث دکھاؤں اور اس کی چین آف نریشن نہ ہو دیٹ حدیث will not be acceptable right so this is how آپ کو نظر آتا ہے کہ اچھا اب محمد صاحب رحمت اللہ عالمین ہے اوکے واؤ لکس گڈ لیکن جیسے ہی آپ ڈیٹیل کے اندر جاتے ہیں how did he live his life Mecca میں آپ کو رحمت اللہ عالمین ملتے ہیں مدینہ میں نہیں ملتے تو محمد صاحب کی لائف میں ایک شفٹ آتا ہے جیسے ہی ہجرت آتی ہے جیسے ہی ان کے پاس طاقت آتی ہے اینڈ یہ میں اپنے پاس نہیں کہہ رہا آئی چیلنج اینی ون جو کہ کہے کہ یار غلط ہے ہم ان کے ساتھ سیرہ تو نبویہ کھولیں گے کون سی سیرا کھولنی ہے ویل اوپن ابن اسحاق کی کھولنی ہے ابن قطیر کی کھولنی ہے تبری کی کھولنی ہے ہسٹری آف تبری کون سی کھولنی ہے جی ہم آپ کے ساتھ کھولیں گے ہسٹری آف تبری کے اندر ایون یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ محمد صاحب نے جب بھیجا لوگوں کو جب وہ لڑائی ایک ہو رہی تھی اس لڑائی میں واپس بھیجا محمد صاحب ہنسے he left for killing like how can you laugh oh نہیں یہ دائف حدیث ہے اوکے جی دائف حدیث ہے کتنی حدیثوں کا دائف کرو گے so when you look at things there is a life of our prophet اور ایک زمانہ تھا when I was ready to die for my prophet you know that's reality جس طرح آج مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے لیے مرنے مارنے کو تیار ہیں that was my feeling as well at one time تو اسی فیلنگ کو لے کے چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں تو ایک وقت ایسا آیا کہ when I started to study and dig deep into Islam ایک ظاہری طور پہ چیزوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں پڑھنے کی بجائے اس کو اسلام سے باہر نکل کے بغیر حرمت کے ان چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کی بغیر عزت دی ان کو پڑھنے کی کوشش کی ایک کھلے دماغ سے I realized there's a big, big issue, right? So it took me like approximately three, three and a half years کہ پھر اس کے بعد میں نے اسلام کو چھوڑ دیا ویری ہائی لیول کے اوپر جی اچھا یہ بتائیے کہ مطلب اسلام میں ایسی کون سی چلیے ٹھیک ہے آپ کو کچھ کوشچنز آئے دماغ میں چیزیں آئیں بٹ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو آپ کو لگا کہ نہیں یہ غلط ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے کیونکہ میں یہ شو ایک لمبے عرصے سے کر رہی ہوں یہاں پہ بہت سارے مولانا آتے ہیں عالم آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام ریلیجن آف پیس ہے اسلام کسی کے ساتھ بھی <laughs> زبردستی نہیں کرتا اسلام کسی کو بھی مارنے کاٹنے کی بات نہیں کرتا تو کیا آپ کی نظر میں بھی اسلام ریلیجن آف پیس ہے مکی اسلام یس مکی اسلام ریلیجن آف پیس ہے مدنی نہیں so like set there are two areas of Islam اگر آپ مکی اسلام میں دیکھیں تیرہ سال محمد صاحب نے پیس پیس کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا کتنے لوگ مسلمان ہوئے کچھ کتابوں میں لکھا ہے چالیس کے قریب چھیالیس کے قریب کچھ کتابوں میں لکھا ہے ستر کے قریب کچھ کتابوں میں لکھا ہے ninety six is the biggest number تیرہ سال میں نائنٹی سکس لوگ مسلمان ہوئے ہجرت کی جہاد کی آیتیں آ گئیں لڑائی شروع ہو گئی حجت الوداع نو سال کے اندر آ حضور صاحب جو ہے نا دس ہزار صحابی لے کے اٹیک کیا مکہ کے اوپر ٹین تھاؤزینڈ سو فرسٹ آپ دیکھتی ہیں thirteen years not only hundred people accepted Islam اور ان سو لوگوں میں بھی بڑے غریب غریب لوگ تھے آپ کو حدیثوں وغیرہ میں ملتا ہے کہ اور تفاصیر وغیرہ میں ملتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو صرف غریبوں کا پروفٹ ہے ٹھیک ہے تو لیکن جیسے ہی آپ مدنی اسلام میں آتے ہیں تلوار آپ کے پاس آ جاتی ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پھر دنیا بدل گئی ود ان نائن ایئرز آپ دس ہزار کا لشکر لے کے مکہ پہنچ گئے ہیں لڑائی کرنے کے لیے اور like this is the reality of Islam لا اکراہ فی الدین تو مدنی ہے اور لا اکراہ فی الدین جو ہے اگر آپ جی۔ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جب جب مسلمان کے پاس طاقت آئے گی تب تب وہ آکرمن کرے گا تب تک وہ پاور میں آئے گا تو لوگوں کو دبائے گا اور اسلام کے لیے فورس کرے گا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک طاقت نہیں ہے تب تک وہ پولائٹ اور ہمبل ہے اور جیسے ہی وہ طاقتور ہوا جیسے ہی اس کے پاس پاور آئی تو وہ اگریسو ہو جائے گا وہ لوگوں سے لڑے گا بھی لوگوں کو دبائے گا بھی اور لوگوں کو کنورجن بھی کرائے گا یو تھنک کہ مجھے اس کے بارے میں کہنا چاہیے ہسٹری دیکھ لیں میں نے انڈین مسلمان انڈین لوگ جب میرے پاس آتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں ہسٹری سے کچھ سیکھوں ہسٹری جو ہے وہ اپنے آپ کو رپیٹ کرتی ہے تو آپ لوگ ہسٹری کیوں نہیں پڑھتے ہمارے ایٹ لیسٹ پاکستان میں نا ہسٹری کا سبجیکٹ بہت کم پڑھایا جاتا ہے آئی ڈونٹ نو انڈیا میں پڑھایا پڑھایا جاتا جاتا ہے کہ نہیں بالکل ہسٹری اٹ سیلف ہمیں ہسٹری پڑھنی چاہیے look at the history history میں کیا ایسا ہی نہیں ہوا اگر ایسا نہیں ہوا تو کال می رونگ اور اگر ایسا ہوا ہے تو whatever I am seeing وہ ہسٹری ہے نمبر ون نمبر ٹو قرآن کو اگر آپ بائی دا ریولیشن آرڈر پڑھتے ہیں آیتوں کے نزول کے ادھر قرآن اکٹھا نہیں آیا بائیس سالوں میں وقتاً فوقتاً آیا قرآن کی جو اصل میں لاسٹ سورا ہے وہ سورت توبہ ہے سورہ توبہ میں کیا کہا گیا ہے سورت توبہ میں کہا گیا جاؤ لڑائی کرو ایون منافقوں کے ساتھ لڑائی کرو منافق لوگ کون ہوتے ہیں منافق لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی اللہ کے لیے جہاد کے لیے نہیں نکلتے قرآن چیپٹر نمبر تھری آیت نمبر ون سکسٹی سیون بولتی ہے کہ اگر تم آگے سے جہاد کرنے کے لیے نہیں جاتے تو ایٹ لیسٹ ڈیفینس کے لیے آؤ ورنہ تو منافق ٹھیک ہے آپ ڈیفینس کے لیے کیوں آئیں گے پہلے آگے سے جہاد ہے نا بس you have to go out and fight تو جب آپ آؤٹ باہر نکل کے فائٹ کریں گے تو لوگ بھی آپ کے اوپر اٹیک کریں گے تو then you have to defend yourself as well now اب آپ دیکھیں سورج توبہ میں اگر آپ آئے تھے تو سورج توبہ کیا کہتی ہے وہ تو ڈائریکٹ کہتی ہے جاؤ جا کے لڑائی کرو ٹھیک ہے ایون اہل کتاب کے ساتھ جب تک وہ ذلیل ہو کے جزیہ اپنے ہاتھ سے دینا شروع نہ کر دیں that is Quran chapter number nine verse number twenty nine right اس کو آپ ریفرنس میں دیکھیں اس کے بعد قرآن کہتا ہے اب بہت سارے مسلمان جو ہے نا ایک ورس آف سورڈ کہلاتی ہے نائن فائیو جاؤ قتل کرو سب کا ان جنرک تمام مشرقین کا لیکن اس کی کے اندر دیکھیں نہیں قتل کرو پر کیوں کرو کیونکہ مشرق ہے نا مشرق ہے مطلب جو مسلمان نہیں جو مشرق مینز جو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو مانتے ہیں یا ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں یعنی دوسرے دھرم کے لوگ مطلب یہ میں اگر ایک آسان بھاشا میں سمجھوں تو دوسرے دھرم کے لوگ مشرق ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا سمان تو کرتے ہیں لیکن دوسرے ان کے اپنے بھی دھرم ہیں اپنے بھی بھگوان ہیں exactly. اس کے اندر ملٹیپل ملٹیپل ریفرنس آتے ہیں اللہ کے ساتھ رکھنا ہے یا اللہ کے علاوہ بھی رکھ سکتے ہیں اب دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کس قسم کا مولوی آئے گا کس قسم کا مفتی آئے گا جو آپ کو کس طریقے سے اس کی ٹرانسلیشن دے گا but does not matter in reality اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ جا کے قتل کرو پولیتھیسٹ کو مشرقین کو پولیتھیسٹ اگر انگلش کی ٹرانسلیشن دیکھیں تو پولیتھیسٹ ہے جو مور دین ون گاڈ کے اوپر یقین رکھتے ہیں اچھا اس کے اندر کب تک کرنا ہے ان کے لیے ہاتھ میں لگائے رہو اور قتل کر دو اچھا یہاں کے جو ماڈرن تفسیر رائٹر ہے نا انہوں نے اس آیت کو صرف اور صرف مکہ کے قریب قریب رکھ دیا اچھا نہیں نہیں اس سے باہر نہیں ہے لیکن اگر آپ ارلی اسکالر صرف جائیں تبری کھول لیں قرطبی کھول لیں ابن کتیر کھول لیں وہ اس آیت کو جنیرک کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کو صرف اس جگہ پہ نہیں رکھنا آپ لیٹر آن بھی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے پاس ایون نہیں نہیں اہل کتاب تو ختم ہو گیا نا وہ گیم چینج ہو گئی نائن تھرٹی کے اندر آ گیا کہ وہ بھی مشرق ہیں اچھا، کیونکہ جو ہیں وہ ازرا کو اللہ کا بیٹا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کرسچن جو ہیں وہ عیسا کو اللہ کا بیٹا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں بیسیکلی وہ مشرق ہو گئے مور دین ون گوڈ ہو گئے مشرق ہو گئے سو دیٹس اٹ تو وہ لوگ بھی مشرق ہیں تو اب چونکہ انڈیا کے اوپر آپ کے امام شافی کے ماننے والے نہیں آئے تھے ٹھیک ہے بچت ہو گئی یہاں پہ جزیے لگ گئے اگر امام شافی کے ماننے والے آتے تو قتل و قتال زیادہ ہوتا اور یہ ایک ریالٹی ہے جو کہ آپ کو تفاصیر کے اندر ملتی ہے اسی طریقے سے ارلی اسلام چلا کیونکہ جو یہ تفاصیر کہہ رہی ہیں اس کے اوپر ہسٹری بلٹ ہے تو you have to the history and you have to the early تفاصیر اور آپ دیکھیں گے کہ وہ اسی طریقے سے اکٹھی چل رہی ہیں ایجپٹ میں جب حملہ ہوا شافیوں نے کیا چلتی ہے وہاں پہ کیوں وہاں پہ جوز اینڈ کرسچن زیادہ تھے ٹھیک ہے یو ول سی کہ کس علاقے کا بندہ کس طریقے سے اسے تفسیر کر رہا ہے لیٹر اور ہمارے ایٹینتھ نائنٹین سینچری کے نئے اسکالرز آنا شروع ہوئے انہوں نے تفسیروں کو ذرا مزید شوگر کوٹ کیا اور چینج کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ان ریالٹی ان کو کبھی بھی کوئی بھی جھٹلا سکتا ہے کیوں بیکاز اٹھارہ بارہ سو سال کے بعد کوئی اور جبرائیل آیا تھا ان کو بتانے کے لیے کیا ابو بکر نے غلط کیا تھا جب ہر ردا کیا تھا اپوسٹسی وار ٹھیک ہے جب کی گئی کیوں کی گئی کیونکہ محمد صاحب کے مرنے کے بعد لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا انہوں نے کہا اور تلوار ٹوٹ گئی انہوں نے اسلام چھوڑ دیا وہ ایک اور نبی وہاں پہ تھا ویسے محمد کے زمانے میں ملٹیپل اور نبی تھے لیکن جو سب سے بڑا ایک اور نبی تھا وہ مسلمہ بالکذاب تھا القذاب اسے کہا جاتا تھا محمد صاحب نے اس کو جی۔ دی لائر القذاب دی لائر کہا جاتا تھا اس کو وہ سزا جا کے مل گئے ایک سال یا سوا سال ہر پور ردا ہوئی لڑائی اپوسٹسی کی ہمارے ہندوستان میں وہ لوگ اپنا چہرہ چھپا کے رکھتے ہیں تو کیا آپ لوگوں کو ڈر ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر میرے ساتھ کئی عالم اس شو پر آئے ان کا کہنا ہے کہ بھائی اسلام فورسفلی کسی بھی کو بھی نہیں کہتا ہے کہ آپ اسلام میں بنے رہیے یا کچھ بھی کریے تو پھر آپ لوگوں کو ڈر کیا ہے جب اسلام فورسفل کچھ بھی نہیں کراتا ہے اسلام کہتا ہے کہ مرضی کے بنا اگر کچھ ہوا ہے تو وہ بالکل غلط ہے آپ کسی کو بھی فورس نہیں کر سکتے تو پھر آپ لوگوں کو ڈر کیسا ہے آپ لوگ کیوں اپنا چہرہ چھپاتے ہیں محمد صاحب ایک تو India is a different thing because here Islam is in minority but in reality Muhammad صاحب سیڈ من بدل دین ہوں فوقت جس کسی نے اپنا دین چھوڑ دیا اس کو قتل کر دوں ایک حدیث نہیں ہے ملٹیپل حدیث میں مرتدوں کو زندہ جلا دیا اور ابن عباس علی کو فرما رہے ہیں کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں زندہ نہ جلاتا بلکہ قتل کر دیتا کیونکہ زندہ جلانا اللہ کی پنشمنٹ اوکے ٹھیک ہے لیکن مار دیتا میں یہ کلیئر ہو گیا اچھا ملٹیپل حدیث ہیں کہ آپ ایک شخص کا خون صرف تین چیزوں میں ہی کر سکتے ہیں ایک مسلمان کا خون صرف تین باتوں میں کر سکتے ہیں اگر اس نے زنا کیا ہو زبردستی یا قتل کے بدلے قتل کے طور پہ یا تاریخ دین کو جس نے اپنا دین چھوڑ دیا اچھا جی ٹھیک ہے تین تین صورتوں کے علاوہ قتل ہی نہیں کر سکتے اچھا آپ یہ جو مسلمان ہمیں کہتے ہیں بھائی یہ جو دو دو میں کہوں گا کہ جھوٹے مسلمان وائٹ فرینکلی مجھے کیوں اپنے شولڈر کے پیچھے دیکھنا ہے کون مجھے قتل کرنے آ رہا ہے مان لیتے ہیں جی ٹوینٹی پرسینٹ لوگ نہیں قتل کریں گے ٹھیک ایٹی پرسینٹ تو کریں گے چلے ریورس کر لیں مان لیتے ہیں نہیں کرنے کے تیار ہیں تو کریں گے نا آپ دیکھیں سلمان رشتی کے ساتھ تھرٹی ایئرس کے بعد گیا ہوا ہے سو جب وہ بندہ آ رہا ہوگا چاقو لے کے اسے نہیں نہیں نہیں فلانے مولوی نے کہا تھا اسلام جو ہے وہ قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا لیکن تم نے جو سنا ہے جو دیکھا ہے وہ غلط ہے جی۔ اس کے اوپر ایک کہانی دیں گے کہانیاں سنی ہوئی میں نے ٹھیک ہے ایڈم ایک اور آروپ لگتا ہے دیکھیے don't take me otherwise یہ تمام جو آروپ لگتے ہیں وہ بھی میرے کو آپ لوگوں سے پوچھنے ہوں گے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ باقاعدہ فنڈڈ لوگ ہیں جنہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے باقاعدہ فنڈنگ ملتی ہے اور اس کے تحت یہ پورا ایکس مسلم مہم چل رہی ہے کیونکہ آپ لوگ جو ہیں وہ اسلام کے فلاز یا اسلام کو برا بتاتے ہوئے اپنے چینلز اپنے فارمز اپنا گیان دیتے ہیں اور اپنے ساتھ آپ ایکس مسلم جان بوجھ کے لگاتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے چھوڑ دیا نا اسلام تو ہٹ جائیے آپ اپنے آپ کو ایتھس کہیے آپ جس ریلیجن میں گئے ہیں اس کا نام لیجئے پر آپ ایکس مسلم کہہ کر اپنے آپ کو جان بوجھ کر مسلمان نام کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اس دھرم کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور اس کے خلاف اٹھا رہے ہیں اچھا پہلی بات تو یہ کہ میں اپنے نام کے ساتھ ایکس مسلم لکھتا ہی نہیں اچھا I'm Adam Seeker. Everyone knows me that I'm an ex-Muslim. Right? دا سینگ از ایک پرسن کی اپنی چوائس ہے وہ کیا لکھ رہا ہے آپ کو پروف کرنا ہے جو اسٹیٹمنٹ بول رہا ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے نمبر ون نمبر ٹو کے اوپر اگر ہم آئے فنڈیڈ ہے کوائٹ فرینکلی اگر میں فنڈیڈ ہوں نا تو جو میں ہفتے میں ایک لائف اسٹریم کرتا ہوں سیٹرڈے کو میں ہفتے میں کوئی چار پانچ کروں بھائی فنڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اتنے پیسے مل رہے ہیں کہ مجھے جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے why am doing a job کون ہے جو مجھے فنڈ کرنا چاہتا ہے لاؤ یار فنڈ لاؤ آؤ میں ہفتے میں پانچ لائف سٹریمز کروں گا see that's the reality these are these are idiots ٹھیک ہے یہ بھی مان لیا آدم لیکن مجھے ایک بات بتائیے آپ نے اپنا دھرم چھوڑا یہ آپ کا نجی فیصلہ تھا آپ کو اس میں کچھ کمیاں لگی آپ کو اس میں کچھ دقتیں لگی اور آپ نے فیصلہ لیا کہ ٹھیک ہے اب میں اس دھرم میں نہیں رہنا چاہتا وہ ایک انڈیویجول کے طور پر اس کا سمان ہے آپ کی وہ رائٹ ہے آپ کا لیکن اس دھرم کے بارے میں پھر آپ جو آپ کی نظر میں غلط ہے یا آپ کو صحیح نہیں لگتا ہے اس کو آپ پروپوگیٹ کر رہے ہیں اس کو پھیلا رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں اس سے آپ اس دھرم کو کیوں بدنام کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو چھوڑنا تھا آپ کو پسند نہیں آپ چھوڑیے اپنے راستے جائیے اگر آپ کو جاب کر رہے ہیں آپ کو نہیں پسند آپ جائیے دوسری لیجیے آپ کو نہیں کرنی نہیں کیجیے بٹ اس کو کریٹیسائز کرنا اس کے بارے میں خامیاں نکالنا دوسرے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا کہ بھائی تم بھی ایسا کرو دوسرے لوگوں کے من میں بھی شک پیدا کرنا یہ کیوں میڈم کیونکہ اسلام دعویٰ دیتا ہے اور وہ جھوٹا دعویٰ دیتا ہے اگر میں اتنے عرصے تک مسلمان رہا کیوں رہا جھوٹ کے اوپر رہا نا جھوٹے دعوے کے اوپر رہا میں اسلام کو آپ آپ نے جو لفظوں چنا ہوا ہے وہ غلط کیا ہوا ہے میں نے بہت دفعہ کہا ہے میں اسلام کے خلاف نہیں بولتا میں اسلام کے بارے میں بولتا ہوں talk about Islam not against Islam دعویٰ دیتے ہو کیا میں دعویٰ دینے والے لوگوں کو یہ کہوں کہ وہ اسلام کے خلاف بول رہے ہیں میں تو نہیں کہہ سکتا اسلام کے بارے میں بول رہے وہ I am talking about Islam آپ کی اپنی حدیثوں میں سے بول رہا ہوں آپ کے قرآن میں سے بول رہا ہوں آپ کی تفسیر میں سے بول رہا ہوں against Islam I am talking about Islam جو فیکٹس آپ کے مولویز اور علماء دین نہیں بتا رہے I am giving those facts out میں نے کوئی اپنی طرف سے نیا فیکٹ کریٹ نہیں کیا میں نے کوئی ہسٹری دوبارہ سے ری رائٹ نہیں کر لی ہے میں نے کوئی تفسیر اپنی طرف سے نہیں لکھی ہے اٹس یعنی آپ وہی سب بول رہے ہیں جو قرآن حدیثوں میں لکھا ہوا ہے آپ اپنے من سے کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں اور اگر کوئی چاہتا ہے کسی کو لگتا ہے کہ وہ غلط آپ بول رہے ہیں اس کی غلط کر رہے رہے ہیں ہیں تو آپ اس کو کہہ کہ آئیے آپ آپ کے سامنے بیٹھ کر وہ بحث کر سکتا ہے آپ کو غلط ثابت کر سکتا ہے تو یہ پلیٹ فارم بھی آپ اوپن کر رہے ہیں تو آج بھی ہمارے شو پہ ایڈم نے جو بھی باتیں کہیں جو بھی وہ کہہ رہے ہیں وہ صاف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی چاہتا ہے کوئی بھی آپ میں سے ان کو لگتا ہے کہ ایڈم کی باتیں غلط ہیں وہ غلط طریقے سے اسلام کی قرآن حدیثوں کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں تو آپ اگر کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے سمپرک کریں ہم ایڈم کو بلائیں گے آپ کو بلائیں گے اور آپ کے ترک کا آمنا سامنا ایڈم کے ساتھ کرائیں گے ایڈم ایک آخری سوال اب ہم اس شو کو آپ کے انٹرویو کو یہاں ختم کریں دو سوال ہیں بیسیکلی ایک تو یہ کہ جب آپ نے اسلام چھوڑنے کا فیصلہ کیا کیا پریوار بھی چھوٹ گیا آپ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا ایک ہنستا کھیلتا پریوار ہوگا رشتہ دار ہوں گے جب انہوں آپ نے ان کو جا کے بولا کہ بھائی میں یہ اسلام چھوڑنا چاہتا ہوں تو ان کا کیا ریاکشن تھا کہ پریوار بھی چھوٹ گیا کوئی بھی ٹچ میں نہیں ہے کیا پرائز آپ کو پے کرنا پڑا اس کا اوبیسلی میجر پرائز آپ کو اپنا پریوار کا ہی کرنا پڑتا اور yes for a very long time چھوٹ گیا اور for a very long time آپ کو ایک فیک آئیڈینٹی کے ساتھ جینا پڑتا ہے اور بٹ uh, دین اگر میں اپنے ہی پریوار کو نہ سکھا سکوں تو پھر دنیا کو سکھانے کا کیا فائدہ so first I change my own family وہ بدلے so oh yes yes it took me some time لیکن obviously I change my own family first اور now I'm out I am telling everyone this is the reality either leave this اور accept the reality don't be a hypocrite قرآن ایک لفظ دیتا ہے آپ کو اسے کہتے ہیں منافق سو ڈونٹ بی اے منافق if you want to be a Muslim stay as a true Muslim know the reality of Islam stay as a true Muslim اور ڈونٹ بی اے منافق سو اگر آپ کو اسلام کی ریئلٹی پتہ لگ جائے تو آپ کے پاس دو ہی آپشنز ہیں یا تو آپ تین کو چھوڑ دیں گے یا آپ ایک پراپر مسلمان بن جائیں گے اور پراپر مسلمان کے بارے میں ایک حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر تم نے لڑائی کے بارے میں سوچا نہیں کرنا تو دور کی بات کر نہیں سکے کیونکہ آپشن نہیں تھی سوچا بھی نہیں تو تم منافقوں میں سے اٹھائی جاؤ گے آخرت میں مسلمان کے لیے لڑائی کے بارے میں سوچنا ضروری ہے یس جہاد اور لڑائی بہت ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے سوچنا پڑنا کی برانچ میں سے اٹھایا جائے گا فائٹنگ یہاں پہ لفظ جہاد نہیں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ آ جائیں گے کہیں گے نہیں جہاد جو ہے وہ انر جہاد بھی ہوتا ہے قرآن کے اندر سیونٹی نائن آیات کے اندر جہاد لفظ کا لکھا ہوا ہے کسی بھی ایک آیت میں انر جہاد نہیں ہے ایوری آیت میں لڑائی والا جہاد ہے so do not come in tell me جہاد کا مطلب ہے انر لڑائی اور یہ اور وہ اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ کمون ہو ریڈ یور اون اسکالرس جہاد کی تفاصیر کے اندر قتل ہے قاتل ہے لڑائی ہے ریڈ اٹ ہرب ہے ایون ہرب کا لفظ ہے جاؤ اور اسٹڈی کرو یار for the love of God جاؤ اسٹڈی کرو تمہیں پتہ لگے کیا ہے جہاد yes there is an inner jihad as well in احادیث یس وہ کس صورت میں ہے وہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اگر آپ نے کسی بری چیز کو دیکھے دیکھا ہے منکر کو دیکھتے ہو ہاتھ سے روکو یہ ہاتھ کا جہاد ہے برنا نہیں کر سکتے زبان سے روکو منہ سے بول کے روکو یہ سیکنڈ درجے درجے کا کا جہاد جہاد ہے ہے تیسرے کیا کچھ نہیں کر سکتے دل سے سے برا سوچو اس کو یہ worst worst of of your دین ہے دا ایمان سب گندا ایمان ہے کہ آپ دل سے برا سوچ رہے ہو ایک کرسچن کو دیکھتے ہو چرچ میں جاتے ہوئے یسو مسیح کو پروکلیم کرتے ہوئے اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے منہ سے نہیں روک سکتے دل سے برا مانو ایک ہندو کو دیکھ رہے ہو ٹیمپل میں جاتے ہوئے شیوا اچھا، گی لیکن جب ہمارے ساتھ ایک اور اسکالر بھی ہوں گے کیونکہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ کوئی ایک طرفہ بات ہوئی آپ کے ویو پوائنٹس ہیں آپ کے جی۔ نجی انٹرپریٹیشن ہے آپ کی پوری سوچ ہے اور کیونکہ آپ اسلام اب چھوڑ چکے ہیں تو اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ کوئی شخص کوئی عالم ہمارے ساتھ بیٹھا ہو جو ان ٹاپکس پہ بات کریں ان پر بھی میں بات کروں گی ایک آخری سوال جو میں نے آپ سے کہا تھا دو سوال پوچھوں گی ان میں سے ایک پاکستان میں رہ کر جہاں مسلم بہسنکھیک ہیں اور ایک آپ نے کہا کہ مدنی اسلام وہاں پر بہت زیادہ حاوی ہے تو پاکستان میں رہ کر ایکس مسلم بننا کتنا مشکل تھا اور ٹھیک ہے پریوار کو تو آپ نے سمجھا لیا لیکن اپنے وطن کی یاد تو آتی ہوگی یس بالکل آتی ہے اور دیٹس دا جس کی وجہ سے ابھی تک میرے چہرے پہ ماسک ہے اگر میں اس ماسک کے بغیر آتا ہوں تو پاکستان کے چار قانون میرے اوپر ہیٹ کرتے ہیں سی قتل کر دو اس کو جس نے محمد صاحب کے بارے میں کچھ بھی برا کہا ہے سوچا ہے انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی بولا ہے یہ ہمارے قانون کے اندر لکھا ہے سی اور اس ٹائم پہ جو جج ہوگا وہ سارے کا سارا مسلم جج کا پینل ہوگا اس کو ہینگ ٹل ڈیتھ اس کے علاوہ ادر تعزیرات میرے اوپر اپلائی ہوتی ہیں being a Pakistani why I'm wearing a mask mask I my that's the end of me in Pakistan so اسی لیے ابھی تک ماسک میں ہوں جب تک میری آئیڈینٹی ہڈن ہے I can still be in Pakistan otherwise I will not be they will kill me on the road you know what happen last time جو وہ ایک شخص تھا جو کہ سری لنکا کا تھا اف ایم ناٹ مسٹیکن اس نے اپنے آفس کی دیوار سے درود شریف کا سٹیکر اتار کے پھار کے پھینک دیا بیکاز کسی مسلمان نے آ کے شاید لگایا ہوگا ہی واز نٹ ایون مسلم اس نے کہا کون سا سٹیکر لگا ہوا ہے اسے عربی بھی نہیں پڑھنی آتی اس تو اتار کے پھینک دیا تھا بٹ سم بڑی پیسٹڈ سم لوگ آئے وہ جو اسی لیے آئے تھے وہ آئے اندر انہوں نے اس کو پکڑا اس کو پیٹا اس نے کہا بھائی مجھے نہیں پتا تھا معافی دے دو سوری کر دو نو اسے گھسیٹا نیچے اتارا سڑک پہ لے کے گئے موٹر سائیکلوں کے پیچھے باندھ کے گھسیٹا سڑک کے اوپر اس کے بعد ادموا کرنے کے بعد پیٹرول لگا کے آگ لگا دی جی بالکل اور اس کے ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہیں پکچرز بنا رہے ہیں نیچے وہ اس کی آگ لگی ہوئی بندہ ہے وہ پکچرز بنا رہے ہیں اس کے ساتھ واہ یہ تو اسلام کی ریالٹی ہے پاکستان کے اندر you know how many people are care every year for this go study the real ایک ایک کوارٹر کے اندر آپ کو سو سو لوگ کے نام نظر آئیں گے کسی نہ کسی وجہ سے دو کرسچنوں کو بھٹے میں ڈال کے آگ لگا دی میاں بیوی کو حالانکہ اس کی بیوی پریگنٹ بھی تھی بھٹے میں ڈال کے آگ لگا دی کہ اس نے بلاسمی کر دی ہے محمد صاحب کے خلاف what is blasphemy can you define blasphemy میرے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت محمد کیوں نہیں کہا اس پہ بھی بلاسمی ہے تو آپ بلاسمی کو ڈیفائن نہیں کر سکتے سچ اے اسٹرینج فینومینا اور پاکستان آئے آپ کو ریالٹی آف اسلام دکھاتے ہیں انڈیا میں کیا دیکھتے ہیں انڈیا میں تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی چلیے آجم آپ نے ہم سے تمام مدوں پر کہ اسلام آپ نے کیوں چھوڑا کیا وجہ تھیں اور کیا تمام سوالات ہیں جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں امید ہے کہ یہ تمام آپ کے جو اپنے نجی رائے تھی اپنی انٹرپریٹیشن تھی ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم سبھی لوگوں کو اس منچ پر موقع دیتے ہیں لیکن یہاں پر کسی بھی صورتحال میں ہم اسلام کو پیغمبر صاحب کو یا کسی بھی دھرم کو یہاں پر اس کے سمان کو یا اس کے ماننے والوں کی آستھاؤں کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے لیکن سبھی کے ویو پوائنٹ رکھنے کا موقع دیتے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی فردر اسٹڈی کر سکیں ان تمام سوالوں کے جواب اپنے سر پر تلاشنے کی کوشش کر سکیں ایڈم آپ ہمارے شو میں آئیں آپ کا بہت بہت شکریہ اور جو تمام مدعے آپ نے اٹھائے ہیں اس پر امید کرتے ہیں کہ کچھ عالم مولانا مولوی جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر پھر دونوں پکشوں کو سنیں تاکہ صحیح معنی میں ہمارے جو درشک ہیں وہ فیصلہ کر سکیں کہ کس کی بات میں کتنا ترک اور دم ہے آج کے لیے کیا کہتا ہے اسلام میں اتنا ہی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص شو کیا کہتا ہے اسلام اور لگاتار ہماری کوشش ہے کیا کہتا ہے اسلام کے ذریعے جو اسلام کو لے کر وودھبا بیان آتے ہیں یا پھر کبھی کبھار کچھ اسمنجس کی استھتی اتپن ہو جاتی ہے مولوی کچھ کہتے ہیں کوئی کچھ کہتا ہے تو صحیح معنوں میں قرآن اور حدیثوں میں اسلام کو لے کر کیا لکھا ہے یہ جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں لیکن اس سب کے بیچ میں جب ہم یہ شو کر رہے ہیں تو لگاتار ایک فنومنا وہ ہندوستان میں ہی نہیں پاکستان بنگلہ دیش میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بہت زیادہ پاپولر ہو رہا ہے ایک پوری کمیونٹی ابھر کر آ رہی ہے وہ کمیونٹی ہے ایکس مسلم کی ڈیٹا بھی پیو ریسرچ کے کہتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں چاہے امریکہ ہو فرانس ہو کئی جگہوں پر مسلم جو ہیں اسلام کو ماننے والے ان کی تعداد میں کمی آئی ہے لوگ اسلام دھرم چھوڑ رہے ہیں ایکس مسلم بن رہے ہیں تو آخر کیا وجہ ہے ایکس مسلم بننے کی اور یہ ایکس مسلم لوگ کون ہیں ان کے اوپر آروپ لگتے ہیں کہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں ان کو فنڈنگز ملتی ہے پروپیگنڈا چلاتے ہیں تو ان تمام سوالوں کے جواب آج ہم اس ایکس مسلم سے لینے جا رہے ہیں جو بھارتی ٹیلی ویژن اتہاس میں بھارتی یوٹیوب پلیٹ فارم کے اتہاس میں پہلی بار کسی بھارتی یوٹیوب چینل پر یا چینل پر آنے جا رہے ہیں ایڈم سیکر آپ نے ایڈم سیکر کے لیے لگاتار ہمارے شو میں کہا کہ انہیں بلایا جائے ہم ان سے سننا چاہتے ہیں ان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو فائنلی ہم ایک لمبی جدوجہد لگی کہ ہم ایڈم سیکر کو آپ تک پہنچائیں اور ایڈم یہاں پر آج ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں ایڈم آپ کا بہت بہت سواگت ہے نیوز نیشن کے اس یوٹیوب ٹیوب پلیٹفارم پر ہمارے شو کیا کہتا ہے اسلام میں بڑی ریکویسٹ آ رہی تھی لوگوں کی کہ وہ آپ کو سننا چاہتے ہیں آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ کیا کہانی تھی کہ ایک انسان جسے اسلام کے بارے میں اتنا پتا ہے قرآن حدیثوں کے بارے میں اتنا کچھ جانکاری ہے اس نے اسلام کیوں چھوڑا کیا ہوا تو آج میں آپ ہی کا انٹرویو یہاں لینے جا رہی ہوں ایڈم سیکر ایڈم سیکر کیسے بن گئے پہلے تو مجھے یہ بتائیے first of all hello everyone this is your favourite مرتد life this time on News Nation so thank you so very much for inviting me here جی ایرم سیکر ایرم سیکر کیسے بن گئے it's it's a very long story اس لیے میں جب بھی کوئی مسلمان میرے پاس آتا ہے تو میں اس کو زیادہ پوش نہیں کرتا ہوں I want them to study I want them to understand میں چاہتا ہوں کہ وہ خود اسٹڈی کریں کیونکہ جب آپ خود اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کے پاس شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ساری عمر مولویوں سے پڑھتے رہے سیکھتے رہے میں ایک سنی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں رکھتا تھا کہنا چاہیے اب تو مجھے اس گھرانے سے باہر نکال دیا گیا تو وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو بچپن سے آپ کو کچھ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں بتائی جاتی ہیں اور ایک رچولیسٹک لائف گزارتے ہیں آپ جس میں آپ نے نماز پڑھنی ہے روزے رکھنے ہیں آپ نے وضو کر کے نکلنا ہے ویری ویری لائف وچ بہت سارے نان مسلم لوگ جس کے بارے میں نہیں جانتے تو وہاں سے نکلے اور پھر ایک لائف نے یو ٹرن لیا کسی ایک خاص جگہ پہ آ کے جہاں پہ ہم پاکستان سے باہر نکلے پاکستان کے اندر تو آپ سوال بھی نہیں کر سکتے نا بیکاز جب بھی آپ کو زیادہ سوال کرنے لگتے ہیں تو قرآن چیپٹر نمبر فائیو کی آیت نمبر ایک سو ایک سامنے آ جاتی ہے کہ سوال مت کرو تو سوالوں کو باؤنڈ کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر ایٹ لیسٹ انڈیا میں جب میں نے دیکھا لوگوں کو آنسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں because they are in minorities I think India میں ابھی تک مکی اسلام چل رہا ہے مدنی اسلام نہیں آیا ابھی تک وہ طاقت میں نہیں آئے محمد صاحب کے زمانے میں دو طرح کے اسلام تھے ایک اسلام وہ تھا جو کہ فرسٹ یا اینڈ ہاف ایئر سم کا اسلام تھا جسے آپ مکی پیریڈ آف اسلام کہتے ہیں قرآن کی کچھ آیات مکی آیات کہلاتی ہیں وہاں پہ آپ کو سب پیار اور یہ وہ یری اور سب کچھ وہ ملے گا اور پھر آپ کے پاس مدنی آیات آتی ہیں جو کہ ہجری کے بعد ہے ہجرت کے بعد ہے اگر آپ اسلام میں لفظ کیلنڈر کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہجری کیلنڈر کہلاتا ہے وہ محمد کے نبی بننے سے نہیں ہے وہ محمد صاحب کی ہجرت کے بعد سے شروع ہو رہا ہے تو ان ریالٹی اگر دیکھا جائے تو اسلام ہجرت کے بعد شروع ہوا ہجرت کے بعد جو سب سے پہلی سورہ آئی وہ سورہ تھی جو کہ in reality the first surah of Quran ہے آج کے زمانے میں there is a revelation order of Quran اور there is a current order of Quran which is very very different تو جب ہم قرآن کو ریولیشن آرڈر سے پڑھتے ہیں تو چیزیں بہت ڈفرنٹ نظر آتی ہیں جو آپ کو انڈین مولویز نہیں بتاتے پاکستانی مولویز کافی حد تک آپ کو بتا دیتے ہیں کیونکہ وہ پاور کے اندر ہیں اور جمعے کے خطبے میں آپ کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو this is the start of my journey جہاں پہ میں نے ریولیشن آرڈر کے ساتھ قرآن کو پڑھنا شروع کیا ایک ایسی کنٹری میں جہاں پہ میں مائنورٹیز میں تھا کتنے وقت میں آپ سے جانوں ہیں جن پلیٹ فارمز پر تو اس سے پتہ چلتا ہے قرآن کی حدیث کی یاد بھی ہیں زبانی تو آپ نے کتنے وقت تک پریکٹس کیا اسٹڈی کیا اسلام کو میں نے اپنی میں نے نماز شروع کیا اور بارہ سال تیرہ سال کی عمر کے بعد میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا اچھا صبح جب میں اٹھتا تھا تو سب سے پہلے شاور یعنی غسل شاور از ڈفرنٹ غسل is Islamic way of taking a bath جو کہ آپ کو پاک کرتا ہے بیتھ روم دوبارہ سے وضو کرنا بیکاز جسمانی پاکیزگی اینڈ روحانی پاکیزگی کے لیے وضو کرنا ضروری ہے دیز آر اسپیسیفک ٹرمنالوجیز شاید جو لوگ مسلمان ہیں مجھے سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وضو کیا ہے وضو even if you release gas جسے آپ uh, یعنی تو بھی آپ کا ٹوٹ جاتا ہے اٹس ناٹ نیسری کہ تو آپ ایون باتھ روم میں جائیں تو ٹوٹ جاتا ہے دیر سو مینی ویسٹ جس سے آپ کا وضو بریک ہو جاتا ہے so every time I would try to remain in وضو آل ڈے لانگ تو یس بیچ میں یو نو لائف کے اپس اینڈ ڈاؤنس میں بعض دفعہ انسان ذرا بہکتا بھی ہے پھر واپس بھی آتا ہے تو وہ وقت آتے رہے لیکن میجر میں نے اپنی لائف جو ہے کیونکہ آبویسلی لڑکپن آتا ہے جوانی آتی ہے ٹین ایجز آتی ہیں لیکن once again majority of my life جو ہے نا آئی اسپینڈ لائک دیٹ اور آئی کین ناٹ ریکال میں کبھی سوچ نہیں سکتا کہ کبھی لائف میں میں نے کبھی uh, کوئی روزہ چھوڑا بھی ہو تو ایڈم شخص جو بچپن میں سات آٹھ سال کی عمر سے نماز پڑھنا شروع کرتا ہے بارہ سال کی عمر سے اسے خود یاد نہیں اس نے کبھی نماز چھوڑی ہو اور بالکل جو کچھ لکھا ہے کتاب میں بالکل اسی طرح سے اسلام کو فالو کرنا اس کے رول کو ماننا تو اس شخص کو آخر ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ اس کا اسلام سے بھنگ ہو جاتا ہے یا اس کو لگتا ہے کہ نہیں there is something wrong with the religion questions ایک ایسی چیز ہے جو کہ دیر اے سینگ ایک سینگ ہے ویسٹرن ورلڈ میں دا ڈیول از ان دا ڈیٹیل تو جیسے ہی آپ اسلامک ڈیٹیل کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو ڈیول نظر آ جاتا ہے devil is in the detail if you remember this sentence آپ کو پتہ لگے گا ہر چیز ایک فساد ہے اور اس فساد کے بعد ایک ریئل ایسنس نظر آتا ہے اگر آپ قرآن و حدیث کو دیکھیں تو ان ریئلٹی ایک looking at it from a bird's eye view it looks very nice Muhammad Sahab will will look very nice he look like a wow prophet right بڑیا کوڑا پھینکتی تھی انہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا 40 ایئرز کی عمر کی ایک بیوہ سے جو کہ دو دفعہ بیوہ ہو چکی تھی خدیجہ کے ساتھ شادی کیا ٹھیک ہے and he was very very merciful merciful رحمت للعالمین right wow that's like a wow factors right now look in detail گڑیا کا کوڑا پھینکتی تھی یہ حدیث ہی نہیں ہے حدیث <laughs> ٹھیک ہے حضرت ختیجہ چالیس سال کی تھی کہیں نہیں ہے جہاں پہ اگر ہے بھی تو اس کے ساتھ کوئی چین آف نریشن نہیں ہے اٹ از ناٹ ایون دائف یہ دائف بھی نچلے درجے کی ہے معدود اور اور کو بھی کچھ لیکن کی عمر اگر آپ کو ذرا سی ریفرنس کے اندر جا کے پڑھیں گے تو آپ کو اٹھائیس بھی ملتی ہے آپ کو تیس بھی ملتی ہے بتیس بھی ملتی ہے سو مینی ڈفرنٹ ملتی ہے لیکن چالیس کی تو کوئی اوتینٹسٹی ہے ہی نہیں نا تمام علماء دین کو چیلنج ہے آج ٹی وی پہ بیٹھے ہیں ہم ڈھونڈے جی ختیجہ کی عمر چالیس سال ہے with the correct chain of narration مجھے بک لا کے دکھائیں کون سی بک اس بکس کے اندر لکھی ہوئی یہ بات نہیں لکھی لکھی ہے چالیس یہ نہیں میں کہہ رہا نہیں لکھی مگر اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے کیونکہ اسلام چلتا ہے چین آف نریشن کے اوپر اگر میں کوئی حدیث دکھاؤں اور اس کی چین آف نریشن نہ ہو دیٹ حدیث will not be acceptable right so this is how آپ کو نظر آتا ہے کہ اچھا اب محمد صاحب رحمت علی عالمین ہے اوکے واؤ لکس گڈ لیکن جیسے ہی آپ ڈیٹیل کے اندر جاتے ہیں how did he live does life Mecca میں آپ کو رحمت علی عالمین ملتے ہیں مدینہ میں نہیں ملتے تو محمد صاحب کی لائف میں ایک شفٹ آتا ہے جیسے ہی ہجرت آتی ہے جیسے ہی ان کے پاس طاقت آتی ہے اینڈ یہ میں اپنے پاس نہیں کہہ رہا آئی چیلنج اینی ون جو کہ کہے کہ یار غلط ہے ہم ان کے ساتھ سیرا تو نبویہ کھولیں گے کون سی سیرا کھولنی ہے ویل اوپن ابن اسحاق کی کھولنی ہے ابن قطیر کی کھولنی ہے تبری کی کھولنی ہے ہسٹری آف تبری کون سی کھولنی ہے جی ہم آپ کے ساتھ کھولیں گے ہسٹری آف تبری کے اندر ایون یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ محمد صاحب نے جب بھیجا لوگوں کو جب وہ لڑائی ایک ہو رہی تھی اس لڑائی میں واپس بھیجا محمد صاحب ہنسے he left for killing like how can you laugh او نہیں یہ دائف حدیث ہے اوکے جی دائف حدیث ہے کتنی حدیثوں کا دائف کرو گے so when you look at things there is a life of our prophet اور ایک زمانہ تھا when I was ready to die for my prophet you know that's reality جس طرح آج مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے لیے مرنے مارنے کو تیار ہیں that was my feeling as well at one time تو اسی فیلنگ کو لے کے چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں تو ایک وقت ایسا آیا کہ when I started to study and dig deep into Islam ایک ظاہری طور پہ چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے پڑھنے کی بجائے اس کو اسلام سے باہر نکل کے بغیر حرمت کے ان چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کی بغیر عزت دی ان کو پڑھنے کی کوشش کی کھلے دماغ سے I realise there is a big big issue right so it took me like approximately three three and half years کے پھر اس کے بعد میں نے اسلام کو چھوڑ دیا ویری ہائی لیول کے اوپر جی اچھا یہ بتائیے کہ مطلب اسلام میں ایسی کون سی چلیے ٹھیک ہے آپ کو کچھ کوشچنز آئے دماغ میں چیزیں آئیں بٹ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو آپ کو لگا کہ نہیں یہ غلط ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے کیونکہ میں یہ شو ایک لمبے عرصے سے کر رہی ہوں یہاں پہ بہت سارے مولانا آتے ہیں عالم آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام ریلیجن آف پیس ہے اسلام کسی کے ساتھ بھی <laughs> زبردستی نہیں کرتا اسلام کسی کو بھی مارنے کاٹنے کی بات نہیں کرتا تو کیا آپ کی نظر میں بھی اسلام ریلیجن آف پیس ہے مکی اسلام یس مکی اسلام ریلیجن آف پیس ہے مدنی نہیں so like I said there are two areas of Islam اگر آپ مکی اسلام میں دیکھیں تیرہ سال محمد صاحب نے پیس پیس کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا کتنے لوگ مسلمان ہوئے کچھ کتابوں میں لکھا ہے چالیس کے قریب چھیالیس کے قریب کچھ کتابوں میں لکھا ہے ستر کے قریب کچھ کتابوں میں لکھا ہے ninety six is the biggest number تیرہ سال میں نائنٹی سکس لوگ مسلمان ہوئے ہجرت کی جہاد کی آیتیں آ گئیں لڑائی شروع ہو گئی حجت الوداع نو سال کے اندر آ حضور صاحب جو ہے نا دس ہزار صحابی لے کے اٹیک کیا مکہ کے اوپر ٹین تھاؤزینڈ سو فرسٹ آپ دیکھتی ہیں thirteen years not only hundred people accepted Islam اور ان سو لوگوں میں بھی بڑے غریب غریب لوگ تھے آپ کو حدیثوں وغیرہ میں ملتا ہے کہ اور تفاصیر وغیرہ میں ملتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو صرف غریبوں کا پروفٹ ہے ٹھیک ہے تو لیکن جیسے ہی آپ مدنی اسلام میں آتے ہیں تلوار آپ کے پاس آ جاتی ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پھر دنیا بدل گئی ود ان نائن ایئرز آپ دس ہزار کا لشکر لے کے مکہ پہنچ گئے ہیں لڑائی کرنے کے لیے اور like this is the reality of Islam لا اکراہ فی الدین تو مدنی ہے جو ہے اگر آپ جی۔ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جب جب مسلمان کے پاس طاقت آئے گی تب تب وہ آکرمن کرے گا تب تک وہ پاور میں آئے گا تو لوگوں کو دبائے گا اور اسلام کے لیے فورس کرے گا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک طاقت نہیں ہے تب تک وہ پولائٹ اور ہمبل ہے اور جیسے ہی وہ طاقتور ہوا جیسے ہی اس کے پاس پاور آئی تو وہ اگریسو ہو جائے گا وہ لوگوں سے لڑے گا بھی لوگوں کو دبائے گا بھی اور لوگوں کو کنورجن بھی کرائے گا ڈو یو تھنک کہ مجھے اس کے بارے میں کہنا چاہیے ہسٹری دیکھ لیں میں نے انڈین مسلمان انڈین لوگ جب میرے پاس آتے ہیں میں نے ہمیشہ کہتا ہوں ہسٹری سے کچھ سیکھوں ہسٹری جو ہے وہ اپنے آپ کو رپیٹ کرتی ہے تو آپ لوگ ہسٹری کیوں نہیں پڑھتے ہمارے ایٹ لیسٹ پاکستان میں نا ہسٹری کا سبجیکٹ بہت کم پڑھایا جاتا ہے آئی ڈونٹ نو انڈیا میں پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں پڑھایا جاتا بالکل ہسٹری ریپیٹس ہمیں ہسٹری پڑھنی چاہیے look at the history history میں کیا ہوا کیا ایسا ہی نہیں ہوا اگر ایسا نہیں ہوا تو کال می رونگ اور اگر ایسا ہوا ہے تو whatever I am seeing وہ ہسٹری ہے number one number two Quran کو اگر آپ بائی دا ریولیشن آرڈر پڑھتے ہیں آیتوں کے نزول کے ادھر قرآن اکٹھا نہیں آیا بائیس سالوں میں وقتاً فوقتاً آیا قرآن کی جو اصل میں لاسٹ سورہ ہے وہ سورہ توبہ ہے سورہ توبہ میں کیا کہا گیا ہے سورہ توبہ میں کہا گیا ہے جاؤ لڑائی کرو ایون منافقوں کے ساتھ لڑائی کرو منافق لوگ کون ہوتے ہیں منافق لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی اللہ کے لیے جہاد کے لیے نہیں نکلتے قرآن چیپٹر نمبر نمبر آیت بولتی ہے کہ اگر تم آگے سے جہاد کرنے کے لیے نہیں جاتے تو ایٹ لیسٹ ڈیفینس کے لیے آؤ ورنہ تو منافق ٹھیک ہے آپ ڈیفینس کے لیے کیوں آئیں گے پہلے آگے سے جہاد ہے نا بس you are go out and fight جب آپ آؤٹ باہر نکل کے فائٹ کریں گے تو لوگ بھی آپ کے اوپر اٹیک کریں گے اپنے ہاتھ سے دینا شروع نہ اب بہت سارے مسلمان جو ہے نا ایک قتل کرو سب کا تمام مشرقین کا لیکن اس کی کے اندر دیکھیں نہیں قتل کرو کرو پر کیوں کیونکہ مشرق مشرق ہے نا مطلب جو مسلمان نہیں جو مشرق مینز جو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو مانتے ہیں یا ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں یعنی دوسرے دھرم کے لوگ مطلب یہ میں اگر ایک آسان بھاشا میں سمجھوں تو دوسرے دھرم کے لوگ مشرق ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا سمان تو کرتے ہیں لیکن دوسرے ان کے اپنے بھی دھرم ہیں اپنے بھی بھگوان ہیں اس کے اندر ملٹیپل ملٹیپل ریفرنسز آتے ہیں اللہ کے ساتھ رکھنا ہے یا اللہ کے علاوہ بھی رکھ سکتے ہیں اب دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کس قسم کا مولوی آئے گا کس قسم کا مفتی آئے گا جو آپ کو کس طریقے سے اس کی ٹرانسلیشن دے گا but does not matter in reality اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ جا کے قتل کرو پولیتھیسٹ کو مشرقین کو پولیتھیسٹ اگر انگلش کی ٹرانسلیشن دیکھیں تو پولیتھیسٹ ہے جو مور دین ون گاڈ کے اوپر یقین رکھتے ہیں اچھا اس کے اندر کب تک کرنا ہے ان کے لیے ہاتھ میں لگائے رہو اور قتل کر دو اچھا یہاں کے جو ماڈرن تفسیر رائٹر ہے نا انہوں نے اس آیت کو صرف اور صرف مکہ کے قریب قریب رکھ دیے اچھا۔ لیکن اگر آپ ارلی اسکالر صرف جائیں تبری کھول کھول لیں لیں قرطبی ابن قطیر کھول لیں وہ اس آیت کو جنیرک کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کو صرف اس جگہ پہ نہیں رکھنا آپ لیٹر آن بھی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے پاس ایون نائن ٹوینٹی نائن میں جب آپ آتے ہیں نائن ہے verse of sword nine twenty nine میں جس وقت آپ کے پاس آپ آتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا ڈفرنٹ اوپینینز آ جاتی ہیں اوپینین کس طریقے سے ڈفرنٹ آ جاتی ہیں کہ اس آیت کو لے کے امام شافی رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جزیہ ہے وہ صرف اور صرف جوز اور کرسچنز کے اوپر ہے اہل کتاب پہ ہے مشرقوں کو تو ویسے ہی قتل کر دو اچھا مشرقوں کو قتل کر دو جو اہل کتاب ہے ان کے اوپر ہاں۔ جزیہ لگا دو مطلب اہل کتاب کو بھی بخشنا نہیں ہے نہیں نہیں اہل کتاب تو ختم ہو گیا نا وہ گیم چینج ہو گئی نائن تھرٹی کے اندر آ گیا کہ وہ بھی مشرق ہیں اچھا، کیونکہ جوز جو ہیں وہ ایزرا کو اللہ کا بیٹا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کرسچن جو ہیں وہ عیسا کو اللہ کا بیٹا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں بیسیکلی وہ مشرق ہو گئے مور دین ون گوڈ ہو گئے مشرق ہو گئے سو دیٹس اٹ تو وہ لوگ بھی مشرق ہیں تو اب چونکہ انڈیا کے اوپر آپ کے امام شافی کے ماننے والے نہیں آئے تھے ٹھیک ہے بچت ہو گئی یہاں پہ جزیے لگ گئے اگر امام شاوی کے ماننے والے آتے تو قتل و قتال زیادہ ہوتا اور یہ ایک ریالٹی ہے جو کہ آپ کو تفاصیر کے اندر ملتی ہے اسی طریقے سے ارلی اسلام چلا کیونکہ جو یہ تفاصیر کہہ رہی ہیں اس کے اوپر ہسٹری بلٹ ہے تو you have to look at the history and you have to look at the early تفاصیر اور آپ دیکھیں گے کہ وہ اسی طریقے سے اکٹھی چل رہی ہیں ایجپٹ میں جب حملہ ہوا شافیوں نے کیا چلتی ہے وہاں پہ کیوں وہاں پہ جوز اینڈ کرسچن زیادہ تھے ٹھیک ہے یو ول سی کہ کس علاقے کا بندہ کس طریقے سے تفسیر کر رہا ہے لیٹر آن ہمارے سینچری کے نئے آنا شروع ہوئے انہوں نے تفسیروں کو ذرا مزید شوگر کوٹ کیا اور چینج کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ان ریالٹی ان کو کبھی بھی کوئی بھی جھٹلا سکتا ہے کیوں بیکاز اٹھارہ بارہ سو سال کے بعد کوئی اور جبرائیل آیا تھا ان کو بتانے کے لیے کیا ابو بکر نے غلط کیا تھا جب ہر ردا کیا تھا اپوسٹسی وار ٹھیک ہے جب کی گئی کیوں کی گئی کیونکہ محمد صاحب کے مرنے کے بعد لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا انہوں نے کہا اور تلوار ٹوٹ گئی انہوں نے اسلام چھوڑ دیا وہ ایک اور نبی وہاں پہ تھا ویسے محمد کے زمانے میں ملٹیپل اور نبی تھے لیکن جو سب سے بڑا ایک اور نبی تھا وہ مسلمہ بالکذاب تھا القذاب اسے کہا جاتا تھا محمد صاحب نے اس کو جی۔ دی لائر القذاب دی لائر کہا جاتا تھا اس کو وہ سزا جا کے مل گئے ایک سال یا سوا سال ہر پر ہوئی لڑائی اپوسٹسی کی ہم سینچری میں ایک مولوی نے کیا لکھ دیا that is just come on that just I don't know what it is right وہ بعد میں چینج ہو جائے ٹھیک ہے ایڈم میرا ایک سوال ہے کہ کیا آپ آپ بھی ہیں ہمارے ہندوستان میں سچوالا صاحب ہیں اور بھی کئی ایکس مسلم ہیں جو اپنا چہرہ نہیں دکھاتے ہیں وہ لوگ اپنا چہرہ چھپا کے رکھتے ہیں تو کیا آپ لوگوں کو ڈر ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک ریلیجن چھوڑا یہاں پر میرے ساتھ کئی عالم اس شو پر آئے ان, ان کا کہنا ہے کہ بھائی اسلام فورسفلی کسی بھی کو بھی نہیں کہتا ہے کہ آپ اسلام میں بنے رہیے یا کچھ بھی کریے تو پھر آپ لوگوں کو ڈر کیا ہے جب اسلام فورسفل کچھ بھی نہیں کراتا ہے اسلام کہتا ہے کہ مرضی کے بنا اگر کچھ ہوا ہے تو وہ بالکل غلط ہے آپ کسی کو بھی فورس نہیں کر سکتے تو پھر آپ لوگوں کو ڈر کیسا ہے آپ لوگ کیوں اپنا چہرہ چھپاتے ہیں محمد صاحب ایک تو انڈیا جس کسی نے اپنا دین چھوڑ دیا اس کو قتل کر دو ایک حدیث نہیں ہے ملٹیپل حدیث کو زندہ جلا دیا اور ابن عباس علی کو فرما رہے ہیں کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں زندہ نہ جلاتا بلکہ قتل کر دیتا کیونکہ زندہ جلانا اللہ کی پنشمنٹ اوکے ٹھیک ہے لیکن مار دیتا میں یہ کلیئر ہو گیا اچھا ملٹیپل ملٹیز ہیں کہ آپ ایک شخص کا خون صرف تین چیزوں میں ہی کر سکتے ہیں ایک مسلمان کا خون صرف تین باتوں میں کر سکتے ہیں اگر اس نے زنا کیا ہو زبردستی یا قتل کے بدلے قتل کے طور پہ یا تاریخ دین کو جس نے اپنا دین چھوڑ دیا اچھا جی ٹھیک ہے تین تین صورتوں کے علاوہ قتل ہی نہیں کر سکتے اچھا آپ یہ جو مسلمان ہمیں کہتے ہیں بھائی یہ جو دو دو میں کہوں گا کہ جھوٹے مسلمان وائٹ فرینکلی مجھے کیوں اپنے شولڈر کے پیچھے دیکھنا ہے کون مجھے قتل کرنے آ رہا ہے مان لیتے ہیں جی ٹوینٹی پرسینٹ لوگ نہیں قتل کریں گے ٹھیک ہے ایٹی پرسینٹ تو کریں گے چلے ریورس کر لیں مان لیتے ہیں ایٹی پرسینٹ نہیں کرنے کے تیار ہیں ٹوینٹی پرسینٹ تو کریں گے نا آپ دیکھیں سلمان رشتی کے ساتھ تھرٹی ایئرس کے بعد گیا ہوا ہے سو جب وہ بندہ آ رہا ہوگا چاقو لے کے اسے کہ نہیں نہیں نہیں فلانے مولوی نے کہا تھا اسلام جو ہے وہ قتل کرنے کا وہ نہیں دیتا لیکن تم نے جو سنا ہے جو دیکھا ہے وہ غلط ہے تمام جو آروپ لگتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں سے پوچھنے ہوں گے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ باقاعدہ فنڈیڈ لوگ ہیں جنہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے باقاعدہ فنڈنگ ملتی ہے اور اس کے تحت یہ پورا ایکس مسلم مہم چل رہی ہے کیونکہ آپ لوگ جو ہیں وہ اسلام کے فلاز یا اسلام کو برا بتاتے ہوئے اپنے چینلز اپنے پلیٹ فارمز اپنا گیان دیتے ہیں اور اپنے ساتھ آپ ایکس مسلم جان بوجھ کے لگاتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے چھوڑ دیا نا اسلام تو ہٹ جائیے آپ اپنے آپ کو ایتھسٹ کہیے آپ جس ریلیجن میں گئے ہیں اس کا نام لیجئے پر آپ ایکس مسلم کہہ کر اپنے آپ کو جان بوجھ کر مسلمان نام کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اس دھرم کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور اس کے خلاف اٹھا رہے ہیں اچھا پہلی بات تو یہ کہ میں اپنے نام کے ساتھ ایکس مسلم لکھتا ہی نہیں اچھا I'm Adam Seeker everyone knows me that I'm an ex مسلم right دوسری بات یہ ہے کہ ایکس مسلم لکھنے سے تکلیف کیا کسی کو that's my first question why do you have a problem with being ex مسلم so many people come آتے ہیں ہمارے پاس جو کہتے ہیں جی میں ایکس ہندو ہوں میں ایکس کرسچن ہوں ہم انہیں بجائے اس کے کہ بات کریں ہم ان کو یہ کہنا شروع کر ایون میرے پاس تو ایکس ایتھیس بھی آتے ہیں <laughs> میں ایکس ایتھیس ہوں like really so anyhow the is ایک پرسن کی اپنی چوائس ہے وہ کیا لکھ رہا ہے آپ کو پروف کرنا ہے جو اسٹیٹمنٹ بول رہا ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے نمبر ون نمبر ٹو کے اوپر اگر ہم آئے فنڈیڈ ہے کوائٹ فرینکلی اگر میں فنڈیڈ ہوں نا تو جو میں ہفتے میں ایک لائف اسٹریم کرتا ہوں سیٹرڈے کو میں ہفتے میں کوئی چار پانچ کروں بھائی فنڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ جی۔ مجھے اتنے پیسے مل رہے ہیں کہ مجھے جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے why am doing a job کون ہے جو مجھے فنڈ کرنا چاہتا ہے لاؤ یار فنڈ لاؤ آؤ میں ہفتے میں پانچ لائف اسٹریمس کروں یہ لیا آدم لیکن ایک بات بتائیے آپ نے اپنا دھرم چھوڑا یہ آپ کا نجی فیصلہ تھا آپ کو اس میں کچھ کمیاں لگیں آپ کو اس میں کچھ دقتیں لگیں اور آپ نے فیصلہ لیا کہ ٹھیک ہے اب میں اس دھرم میں نہیں رہنا چاہتا وہ ایک انڈیویجول کے طور پر اس کا سمان ہے آپ کی وہ رائٹ ہے آپ کا لیکن اس دھرم کے بارے میں پھر آپ جو آپ کی نظر میں غلط ہے یا آپ کو صحیح نہیں لگتا ہے اس کو آپ پروپوگیٹ کر رہے ہیں اس کو پھیلا رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں اس سے آپ اس دھرم کو کیوں بدنام کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو چھوڑنا تھا آپ کو پسند نہیں آپ چھوڑیے اپنے راستے جائیے اٹس لائک اگر آپ کو جاب کر رہے ہیں آپ کو نہیں پسند آپ جائیے دوسری لیجئے آپ کو نہیں کرنی نہیں کیجئے بٹ اس کو کرٹیسائز کرنا اس کے بارے میں خامیاں نکالنا دوسرے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا کہ بھئی تم بھی ایسا کرو دوسرے لوگوں کے من میں بھی شک جی. پیدا کرنا یہ کیوں ایڈم کیونکہ اسلام دعویٰ دیتا ہے اور وہ جھوٹا دعویٰ دیتا ہے اگر میں اتنے عرصے تک مسلمان رہا کیوں رہا جھوٹ کے اوپر رہا نا جھوٹے دعوے کے اوپر رہا میں اسلام کو آپ نے جو لفظوں کا چنا ہوا ہے وہ غلط کیا ہوا ہے میں نے بہت دفعہ کہا ہے میں اسلام کے خلاف نہیں بولتا میں اسلام کے بارے میں بولتا ہوں these are two different things I talk about Islam not against Islam who can prove me wrong اگر آپ دعویٰ دیتے ہو کیا میں دعویٰ دینے والے لوگوں کو یہ کہوں کہ وہ اسلام کے خلاف بول رہے ہیں میں تو نہیں کہہ سکتا اسلام کے بارے میں بول رہے ہیں وہ I am talking about Islam آپ کی اپنی حدیثوں میں سے بول رہا ہوں آپ کے قرآن میں سے بول رہا ہوں آپ کی تفسیر میں سے بول رہا ہوں so I not talking against Islam I am talking about Islam جو فیکٹس آپ کے مولویز اور علماء دین نہیں بتا رہے I am giving those facts out میں نے کوئی اپنی طرف سے نیا فیکٹ کریٹ نہیں کیا میں نے کوئی ہسٹری دوبارہ سے ری رائٹ نہیں کر لی ہے ہے میں نے کوئی تفسیر اپنی طرف سے نہیں لکھی ہے اٹس یعنی آپ وہی سب بول رہے ہیں جو قرآن حدیثوں میں لکھا ہوا ہے آپ اپنے من سے کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں اور اگر کوئی چاہتا ہے کسی کو لگتا ہے کہ وہ غلط آپ بول رہے ہیں اس کی غلط کر رہے رہے ہیں ہیں تو آپ آپ آپ اس کو کہہ کہ آئیے کے سامنے بیٹھ کر وہ بحث کر سکتا ہے آپ کو غلط ثابت کر سکتا ہے تو یہ پلیٹ فارم بھی آپ اوپن کر رہے ہیں تو آج بھی ہمارے شو پہ ایڈم نے جو بھی باتیں کہیں جو بھی وہ کہہ رہے ہیں وہ صاف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی چاہتا ہے کوئی بھی آپ میں سے ان کو لگتا ہے کہ ایڈم کی باتیں غلط ہیں وہ غلط طریقے سے اسلام کی قرآن حدیثوں کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں تو آپ اگر کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے سمپرک کریں ہم ایڈم کو بلائیں گے آپ کو بلائیں گے اور آپ کے ترک کا آمنا سامنا ایڈم کے ساتھ کرائیں گے ایڈم ایک آخری سوال اب ہم اس شو کو آپ کے انٹرویو کو یہاں ختم کریں دو سوال ہیں بیسیکلی ایک تو یہ کہ جب آپ نے اسلام چھوڑنے کا فیصلہ کیا کیا پریوار بھی چھوٹ گیا آپ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا ایک ہنستا کھیلتا پریوار ہوگا رشتہ دار ہوں گے جب انہوں آپ نے ان کو جا کے بولا کہ بھائی میں یہ اسلام چھوڑنا چاہتا ہوں تو ان کا کیا ریاکشن تھا کہ پریوار بھی چھوٹ گیا کوئی بھی ٹچ میں نہیں ہے کیا پرائز آپ کو پے کرنا پڑا اس کا اوبیسلی میجر پرائز آپ کو اپنا پریوار کا ہی کرنا پڑتا اور yes for a very long time چھوٹ گیا اور for a very long time آپ کو ایک فیک آئیڈینٹی کے ساتھ جینا پڑتا ہے اور بٹ uh, دین اگر میں اپنے ہی پریوار کو نہ سکھا سکوں تو پھر دنیا کو سکھانے کا کیا فائدہ so first I change my own family وہ بدلے so oh yes yes it took me some time لیکن obviously I change my own family first اور now am out I am telling everyone this is the reality I dare leave this اور accept the reality don't be hypocrite Quran ایک لفظ دیتا ہے آپ کو اسے کہتے ہیں منافق سو ڈونٹ بی اے منافق if you want to be a Muslim stay as a true Muslim know the reality of Islam stay as a true Muslim اور ڈونٹ بی اے منافق سو اگر آپ کو اسلام کی ریالٹی پتہ لگ جائے تو آپ کے پاس دو ہی آپشن ہیں یا تو آپ دین کو چھوڑ دیں گے یا آپ ایک پراپر مسلمان بن جائیں گے اور پراپر مسلمان کے بارے میں ایک حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر تم نے لڑائی کے بارے میں سوچا نہیں کرنا تو دور کی بات کر نہیں سکے کیونکہ آپشن نہیں تھی سوچا بھی نہیں تو تم منافقوں میں سے اٹھائی جاؤ گے آخرت میں مسلمان کے لیے لڑائی کے بارے میں سوچنا ضروری ہے یس جہاد اور لڑائی بہت ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے سوچنا پڑنا کی برانچ میں سے اٹھایا جائے گا فائٹنگ یہاں پہ لفظ جہاد نہیں کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ آ جائیں گے کہیں گے نہیں جہاد جو ہے وہ انر جہاد بھی ہوتا ہے قرآن کے اندر نائن آیات کے اندر جہاد لفظ کا لکھا ہوا ہے کسی بھی ایک آیت میں انر جہاد نہیں ہے ایوری آیت میں لڑائی والا جہاد ہے so do not come in tell me جہاد کا مطلب ہے انر لڑائی اور یہ اور وہ اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ come on go read your own scholars جہاد کی تفاصیر کے اندر قتل ہے قاتل ہے لڑائی ہے ریڈ اٹ ہرب ہے ایون ہرب کا لفظ ہے جاؤ اور اسٹڈی کرو یار for the love of God جاؤ اسٹڈی کرو تمہیں پتا لگے کیا ہے جہاد yes there is an inner jihad as well in احادیث یس وہ کس صورت میں ہے وہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اگر آپ نے کسی بری چیز کو دیکھے دیکھا ہے منکر کو دیکھتے ہو ہاتھ سے روکو یہ ہاتھ کا جہاد ہے برنا نہیں کر سکتے زبان سے روکو منہ سے بول کے روکو یہ سیکنڈ درجے درجے کا کا جہاد جہاد ہے ہے تیسرے کیا کچھ نہیں کر سکتے دل سے سے برا سوچو اس کو یہ worst worst of of your دین ہے دا ایمان سب گندا ایمان ہے کہ آپ دل سے برا سوچ رہے ہو ایک کرسچن کو دیکھتے ہو چرچ میں جاتے ہوئے یسو مسیح کو پروکلیم کرتے ہوئے اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے منہ سے نہیں روک سکتے دل سے برا مانو ایک ہندو کو دیکھ رہے ہو ٹیمپل میں جاتے ہوئے شیوا اچھا، گی لیکن جب ہمارے ساتھ ایک اور اسکالر بھی ہوں گے کیونکہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ کوئی ایک طرفہ بات ہوئی آپ کے ویو کے جی۔ نجی انٹرپریٹیشن ہے آپ کی پوری سوچ ہے اور کیونکہ آپ اسلام اب چھوڑ چکے ہیں تو اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ کوئی شخص کوئی عالم ہمارے ساتھ بیٹھا ہو جو ان ٹاپکس پہ بات کریں ان پر بھی میں بات کروں گی ایک آخری سوال جو میں نے آپ سے کہا تھا دو سوال پوچھوں گی ان میں سے ایک پاکستان میں رہ کر جہاں مسلم بہسنکھیک ہیں اور ایک آپ نے کہا کہ مدنی اسلام وہاں پر بہت زیادہ حاوی ہے تو پاکستان میں رہ کر ایکس مسلم بننا کتنا مشکل تھا اور ٹھیک ہے پریوار کو تو آپ نے سمجھا لیا لیکن اپنے وطن کی یاد تو آتی ہوگی یس بالکل آتی ہے اور دیٹس دا ریالٹی جس کی وجہ سے ابھی تک میرے چہرے پہ ماسک ہے اگر میں اس ماسک کے بغیر آتا ہوں تو پاکستان کے چار قانون میرے اوپر ہیٹ کرتے ہیں 295 سی قتل کر دو اس کو جس نے محمد صاحب کے بارے میں کچھ بھی برا کہا ہے سوچا ہے انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی بولا ہے یہ ہمارے قانون کے اندر لکھا ہے 295 سی اور اس ٹائم پہ جو جج ہوگا وہ سارے کا سارا مسلم جج کا پینل ہوگا اس کو ہینگ ٹل ڈیتھ اس کے علاوہ ادر تعزیرات میرے اوپر اپلائی ہوتی ہیں being a Pakistani why am wearing a mask mask I my that's the end of me in Pakistan سو اسی لیے ابھی تک ماسک میں ہوں جب تک میری آئیڈینٹی ہڈن ہے I can still be in Pakistan otherwise I will not be they will kill me on the road you know what happen last time جو وہ ایک شخص تھا جو کہ سری لنکا کا تھا اف ایم ناٹ مسٹیکن اس نے اپنے آفس کی دیوار سے درود شریف کا سٹیکر اتار کے پھار کے پھینک دیا بیکاز کسی مسلمان نے آ کے شاید لگایا ہوگا ہی واز نٹ ایون مسلم اس نے کہا کون سا سٹیکر لگا ہوا ہے اسے عربی بھی نہیں پڑھنی آتی اس تو اتار کے پھینک دیا تھا بٹ سم بڑی پیسٹڈ سم لوگ آئے وہ جو اسی لیے آئے تھے وہ آئے اندر انہوں نے اس کو پکڑا اس کو پیٹا اس نے کہا بھائی مجھے نہیں پتا تھا معافی دے دو سوری کر دو نو اسے گھسیٹا نیچے اتارا سڑک پہ لے کے گئے موٹر سائیکلوں کے پیچھے باندھ کے گھسیٹا سڑک کے اوپر اس کے بعد ادموا کرنے کے بعد پیٹرول لگا کے آگ لگا دی جی بالکل اور اس کے ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہیں پکچرز بنا رہے ہیں نیچے وہ اس کی آگ لگی ہوئی بندہ ہے وہ پکچرز بنا رہے ہیں اس کے ساتھ واہ یہ تو اسلام کی ریالٹی ہے پاکستان کے اندر you know how many people are care every year for this go study the real ایک ایک کوارٹر کے اندر آپ کو سو سو لوگ کے نام نظر آئیں گے کسی نہ کسی وجہ سے دو کرسچنوں کو بھٹے میں ڈال کے آگ لگا دی میاں بیوی کو حالانکہ اس کی بیوی پریگنٹ بھی تھی بھٹے میں ڈال کے آگ لگا دی کہ اس نے بلاسمی کر دی ہے محمد صاحب کے خلاف what is blasphemy can you define blasphemy میرے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت محمد کیوں نہیں کہا اس پہ بھی بلاسمی ہے تو آپ بلاسمی کو ڈیفائن نہیں کر سکتے سچ اے اسٹرینج فینومینا اور پاکستان آئے آپ کو ریئلٹی آف اسلام دکھاتے ہیں انڈیا میں کیا دیکھتے ہیں انڈیا میں تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی چلیے آجم آپ نے ہم سے تمام مدوں پر کہ اسلام آپ نے کیوں چھوڑا کیا وجہ تھی اور کیا تمام سوالات ہیں جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں امید ہے کہ یہ تمام آپ کے جو اپنے نجی رائے تھی اپنی انٹرپریٹیشن تھی ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم سبھی لوگوں کو اس منچ پر موقع دیتے ہیں لیکن یہاں پر کسی بھی صورتحال میں ہم اسلام کو پیغمبر صاحب کو یا کسی بھی دھرم کو یہاں پر اس کے سمان کو یا اس کے ماننے والوں کی آستھاؤں کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے لیکن سبھی کے ویو پوائنٹ رکھنے کا موقع دیتے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی فردر اسٹڈی کر سکیں ان تمام سوالوں کے جواب اپنے سر پر تلاشنے کی کوشش کر سکیں ایڈم آپ ہمارے شو میں آئیں آپ کا بہت بہت شکریہ اور جو تمام مدعے آپ نے اٹھائے ہیں اس پر امید کرتے ہیں کہ کچھ عالم مولانا مولوی جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر پھر دونوں پکشوں کو سنیں تاکہ صحیح معنی میں ہمارے جو درشک ہیں وہ فیصلہ کر سکیں کہ کس کی بات میں کتنا ترک اور دم ہے آج کے لیے کیا کہتا ہے اسلام میں اتنا ہی نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص شو کیا کہتا ہے اسلام اور لگاتار ہماری کوشش ہے کیا کہتا ہے اسلام کے ذریعے جو اسلام کو لے کر ورودھاسی بیان آتے ہیں یا پھر کبھی کبھار کچھ اسمنجس کی استھتی اتپن ہو جاتی ہے مولوی کچھ کہتے ہیں کوئی کچھ کہتا ہے تو صحیح معنوں میں قرآن اور حدیثوں میں اسلام کو لے کر کیا لکھا ہے یہ جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں لیکن اس سب کے بیچ میں جب ہم یہ شو کر رہے ہیں تو لگاتار ایک فنومنا وہ ہندوستان میں ہی نہیں پاکستان بنگلہ دیش میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بہت زیادہ پاپولر ہو رہا ہے ایک پوری کمیونٹی ابھر کر آ رہی ہے وہ کمیونٹی ہے ایکس مسلم کی ڈیٹا بھی پیو ریسرچ کے کہتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں چاہے امریکہ ہو فرانس ہو کئی جگہوں پر مسلم جو ہیں اسلام کو ماننے والے ان کی تعداد میں کمی آئی ہے لوگ اسلام دھرم چھوڑ رہے ہیں ایکس مسلم بن رہے ہیں تو آخر کیا وجہ ہے ایکس مسلم بننے کی اور یہ ایکس مسلم لوگ کون ہیں ان کے اوپر آروپ لگتے ہیں کہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں ان کو فنڈنگز ملتی ہے پروپیگنڈا چلاتے ہیں تو ان تمام سوالوں کے جواب آج ہم اس ایکس مسلم سے لینے جا رہے ہیں جو بھارتی ٹیلی ویژن اتہاس میں بھارتی یوٹیوب پلیٹ فارم کے اتہاس میں پہلی بار کسی بھارتی یوٹیوب چینل پر یا چینل پر آنے جا رہے ہیں ایڈم سیکر آپ نے ایڈم سیکر کے لیے لگاتار ہمارے شو میں کہا کہ انہیں بلایا جائے ہم ان سے سننا چاہتے ہیں ان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو فائنلی ہم ایک لمبی جد و جہد لگی کہ ہم ایڈم سیکر کو آپ تک پہنچائیں اور ایڈم یہاں پر آج ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں ایڈم آپ کا بہت بہت سواگت ہے نیوز نیشن کے اس یوٹیوب ٹیوب پلیٹفارم پر ہمارے شو کیا کہتا ہے اسلام میں بڑی ریکویسٹ آ رہی تھی لوگوں کی کہ وہ آپ کو سننا چاہتے ہیں آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ کیا کہانی تھی کہ ایک انسان جسے اسلام کے بارے میں اتنا پتا ہے قرآن حدیثوں کے بارے میں اتنا کچھ جانکاری ہے اس نے اسلام کیوں چھوڑا کیا ہوا تو آج میں آپ ہی کا انٹرویو یہاں لینے جا رہی ہوں ایڈم سیکر ایڈم سیکر کیسے بن گئے پہلے تو مجھے یہ بتائیے first of all hello everyone this is your favourite مرتد life this time on News Nation so thank you so very much for inviting me here جی ایرم سیکر ایرم سیکر کیسے بن گئے it's it's a very long story اس لیے میں جب بھی کوئی مسلمان میرے پاس آتا ہے تو میں اس کو زیادہ پوش نہیں کرتا ہوں I want them to study I want them to understand میں چاہتا ہوں کہ وہ خود اسٹڈی کریں کیونکہ جب آپ خود اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کے پاس شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ساری عمر مولویوں سے پڑھتے رہے سیکھتے رہے میں ایک سنی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں رکھتا تھا کہنا چاہیے اب تو مجھے اس گھرانے سے باہر نکال دیا گیا تو وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو بچپن سے آپ کو کچھ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں بتائی جاتی ہیں اور ایک رچولیسٹک لائف گزارتے ہیں آپ جس میں آپ نے نماز پڑھنی ہے روزے رکھنے ہیں آپ نے وضو کر کے نکلنا ہے ویری ویری لائف وچ بہت سارے نان مسلم لوگ جس کے بارے میں نہیں جانتے تو وہاں سے نکلے اور پھر ایک لائف نے یو ٹرن لیا کسی ایک خاص جگہ پہ آ کے جہاں پہ ہم پاکستان سے باہر نکلے پاکستان کے اندر تو آپ سوال بھی نہیں کر سکتے نا بیکاز جب بھی آپ کی زیادہ سوال کرنے لگتے ہیں تو قرآن چیپٹر نمبر فائیو کی آیت نمبر ایک سو ایک سامنے آ جاتی ہے کہ سوال مت کرو سوالوں کو باؤنڈ کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر ایٹ لیسٹ انڈیا میں جب میں نے دیکھا لوگوں کو دے آنسر وہ آنسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں because they are in minorities I think India میں ابھی تک مکی اسلام چل رہا ہے مدنی اسلام نہیں آیا ابھی تک وہ طاقت میں نہیں آئے محمد صاحب کے زمانے میں دو طرح کے اسلام تھے ایک اسلام وہ تھا جو کہ فرسٹ ایئرس یا and half year something کا اسلام تھا جسے آپ مکی پیریڈ آف اسلام کہتے ہیں قرآن کی کچھ آیات مکی آیات کہلاتی ہیں وہاں پہ آپ کو سب پیار اور یہ وہ یری اور سب کچھ وہ ملے گا اور پھر آپ کے پاس مدنی آیات آتی ہیں جو کہ ہجری کے بعد ہے ہجرت کے بعد ہے اگر آپ اسلام میں لفظ کیلنڈر کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہجری کیلنڈر کہلاتا ہے وہ محمد کے نبی بننے سے نہیں ہے وہ محمد صاحب کی ہجرت کے بعد سے شروع ہو رہا ہے تو ان ریالٹی اگر دیکھا جائے تو اسلام ہجرت کے بعد شروع ہوا ہجرت کے بعد جو سب سے پہلی سورہ آئی وہ سورہ تھی جو کہ ان ریالٹی دا فرسٹ سورہ آف قرآن ہے آج کے زمانے میں there is a revelation order of Quran اور there is a current order of Quran which is very very different تو جب ہم قرآن کو ریولیشن آرڈر سے پڑھتے ہیں تو چیزیں بہت ڈفرنٹ نظر آتی ہیں جو آپ کو انڈین مولویز نہیں بتاتے پاکستانی مولویز کافی حد تک آپ کو بتا دیتے ہیں کیونکہ وہ پاور کے اندر ہیں اور جمعے کے خطبے میں آپ کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو this is the start of my journey جہاں پہ میں نے ریولیشن آرڈر کے ساتھ قرآن کو پڑھنا شروع کیا ایک ایسی کنٹری میں جہاں پہ میں مائنورٹیز میں تھا کتنے وقت تک اگر میں آپ سے جانوں کیونکہ جتنے ویڈیوز دیکھتے ہیں جن فارمز پر تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو قرآن کی حدیث کی آپ کو وہ چیزیں یاد بھی ہیں زبانی تو آپ نے کتنے وقت تک پریکٹس کیا اسٹڈی کیا اسلام کو میں نے بچپن سے ہی فرینکلی آٹھویں سال میں میں نے اپنی ایج ایج کے آٹھ میں میں نے نماز شروع کیا اور بارہ سال تیرہ سال کی عمر کے بعد میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا اچھا صبح جب میں اٹھتا تھا تو سب سے پہلے شاور یعنی غسل شاور از ڈفرنٹ غسل is Islamic way of taking a bath جو کہ آپ کو پاک کرتا ہے بیتھ روم دوبارہ سے وضو کرنا بیکاز جسمانی پاکیزگی اینڈ روحانی پاکیزگی کے لیے وضو کرنا ضروری ہے دیز آر اسپیسیفک ٹرمنالوجیز شاید جو لوگ مسلمان ہیں مجھے سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وضو کیا ہے وضو even if you release gas جسے آپ uh, یعنی تو بھی آپ کا ٹوٹ جاتا ہے اٹس ناٹ نیسری کہ تو آپ ایون باتھ روم میں جائیں تو ٹوٹ جاتا ہے دیر سو مینی ویسٹ جس سے آپ کا وضو بریک ہو جاتا ہے so every time I would try to remain in وضو آل ڈے لانگ تو یس بیچ میں یو نو لائف کے اپس اینڈ ڈاؤنس میں بعض دفعہ انسان ذرا بہکتا بھی ہے پھر واپس بھی آتا ہے تو وہ وقت آتے رہے لیکن میجر میں نے اپنی لائف جو ہے کیونکہ آبویسلی لڑکپن آتا ہے جوانی آتی ہے ٹین ایجز آتی ہیں لیکن once again majority of my life جو ہے نا آئی اسپینڈ لائک دیٹ اور آئی کین ناٹ ریکال میں کبھی سوچ نہیں سکتا کہ کبھی لائف میں میں نے کبھی کوئی روزہ چھوڑا بھی ہو تو ایڈم شخص جو بچپن میں سات آٹھ سال کی عمر سے نماز پڑھنا شروع کرتا ہے بارہ سال کی عمر سے اسے خود یاد نہیں اس نے کبھی نماز چھوڑی ہو اور بالکل جو کچھ لکھا ہے کتاب میں بالکل اسی طرح سے اسلام کو فالو کرنا اس کے رول کو ماننا تو اس شخص کو آخر ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ اس کا اسلام سے بھنگ ہو جاتا ہے یا اس کو لگتا ہے کہ نہیں there is something wrong with the religion questions ایک ایسی چیز ہے جو کہ دس از اے سینگ ایک سینگ ہے ویسٹرن ورلڈ میں دا ڈیول از ان دا ڈیٹیل تو جیسے ہی آپ اسلامک ڈیٹیل کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو ڈیول نظر آ جاتا ہے devil is in the detail if you remember this sentence آپ کو پتہ لگے گا ہر چیز ایک فساد ہے اور اس فساد کے بعد ایک ریئل ایسنس نظر آتا ہے اگر آپ قرآن و حدیث کو دیکھیں تو ان ریئلٹی ایک looking at it from a bird's eye view it looks very nice Muhammad Sahab will look very nice look like a wow profit right گڑیا کورا پھینکتی تھی انہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا 40 ایئرس کی عمر کی ایک بیوہ سے جو کہ دو دفعہ بیوہ ہو چکی تھی خدیجہ کے ساتھ شادی کیا ٹھیک ہے and he was very very merciful merciful رحمت للعالمین right wow that's like a wow factors right now look it detail گڑیا کب کوڑا پھینکتی تھی یہ حدیث ہی نہیں ہے اٹس ناٹ ایون حدیث ٹھیک ہے حضرت ختیجہ چالیس سال کی تھی کہیں نہیں ہے جہاں پہ اگر ہے بھی تو اس کے ساتھ کوئی چین آف نریشن نہیں ہے نچلے درجے کی ہے اور ذرا سی ریفرنسز کے اندر جا کے پڑھیں گے تو آپ کو اٹھائیس بھی ملتی ہے آپ کو تیس بھی ملتی ہے بتیس بھی ملتی ہے سو مینی ڈفرنٹ ملتی ہے لیکن چالیس کی تو کوئی ہے ہی نہیں نا تمام علماء دین کو چیلنج ہے آج ٹی وی پہ بیٹھے ہیں ہم ڈھونڈے جی ختیجہ کی عمر چالیس سال ہے with the correct chain of narration مجھے بک لا کے دکھائیں کون سی بک اس بک کے اندر لکھی ہوئی یہ بات نہیں لکھی لکھی ہے چالیس یہ نہیں میں کہہ رہا نہیں لکھی مگر اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے کیونکہ اسلام چلتا ہے چین آف نریشن کے اوپر اگر میں کوئی حدیث دکھاؤں اس کی چین آف نریشن نہ ہو دیٹ حدیث will not be acceptable right so this is how آپ کو نظر آتا ہے کہ اچھا اب محمد صاحب رحمت ہے اوکے لکس گڈ لیکن جیسے ہی آپ ڈیٹیل کے اندر جاتے ہیں how did he live his life Mecca میں آپ کو رحمت علی عالمین ملتے ہیں مدینہ میں نہیں ملتے تو محمد صاحب کی لائف میں ایک شفٹ آتا ہے جیسے ہی ہجرت آتی ہے جیسے ہی ان کے پاس طاقت آتی ہے اینڈ یہ میں اپنے پاس نہیں کہہ رہا آئی چیلنج اینی ون جو کہ کہے کہ یار غلط ہے ہم ان کے ساتھ سیرت النبویہ کھولیں گے کون سی سیرہ کھولنی ہے ویل اوپن ابن اسحاق کی کھولنی ہے ابن قطیر کی کھولنی ہے تبری کی کھولنی ہے ہسٹری آف تبری کون سی کھولنی ہے جی ہم آپ کے ساتھ کھولیں گے ہسٹری آف تبری کے اندر ایون یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ محمد صاحب نے جب بھیجا لوگوں کو جب وہ لڑائی ایک ہو رہی تھی اس لڑائی میں واپس بھیجا محمد صاحب ہنسے he left for killing like how can you laugh oh نہیں نہیں یہ دائف حدیث ہے اوکے جی دائف حدیث ہے کتنی حدیثوں کا دائف کرو گے so when you look at things there is a life of our prophet اور ایک زمانہ تھا when I was ready to die for my prophet you know that's that's the reality جس طرح آج مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے لیے مرنے مارنے کو تیار ہیں that was my feeling as well at one time تو اسی فیلنگ کو لے کے چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں تو ایک وقت ایسا آیا کہ when I started to study and dig deep into Islam ایک ظاہری طور پہ چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں پڑھنے کی بجائے اس کو اسلام سے باہر نکل کے بغیر حرمت کی ان چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کی بغیر عزت دی ان کو پڑھنے کی کوشش کی ایک کھلے دماغ سے I realize there is a big big issue right so it took me like approximately three three and half years کے پھر اس کے بعد میں نے اسلام کو چھوڑ دیا ویری جی۔ ہائی لیول کے اوپر جی اچھا یہ بتائیے کہ مطلب اسلام میں ایسی کون سی چلیے ٹھیک ہے آپ کو کچھ کوشچنز آئے دماغ میں چیزیں آئیں بٹ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو آپ کو لگا کہ نہیں یہ غلط ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے کیونکہ میں یہ شو ایک لمبے عرصے سے کر رہی ہوں یہاں پہ بہت سارے مولانا آتے ہیں عالم آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام ریلیجن آف پیس ہے اسلام کسی کے ساتھ بھی <laughs> زبردستی نہیں کرتا اسلام کسی کو بھی مارنے کاٹنے کی بات نہیں کرتا تو کیا آپ کی نظر میں بھی اسلام ریلیجن آف پیس ہے مکی اسلام یس مکی اسلام ریلیجن آف پیس ہے مدنی نہیں so like set there are two areas of Islam اگر آپ مکی اسلام میں دیکھیں تیرہ سال محمد صاحب نے پیس پیس کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا کتنے لوگ مسلمان ہوئے کچھ کتابوں میں لکھا ہے چالیس کے قریب چھیالیس کے قریب کچھ کتابوں میں لکھا ہے ستر کے قریب کچھ کتابوں میں لکھا ہے ninety six is the biggest number تیرہ سال میں نائنٹی سکس لوگ مسلمان ہوئے ہجرت کی جہاد کی آیتیں آ گئیں لڑائی شروع ہو گئی حجت الوداع نو سال کے اندر آ حضور صاحب جو ہے نا دس ہزار صحابی لے کے اٹیک کیا مکہ کے اوپر ٹین تھاؤزینڈ سو فرسٹ آپ ہیں thirteen years not only hundred people accepted Islam اور ان سو لوگوں میں بھی بڑے غریب غریب لوگ تھے آپ کو حدیثوں وغیرہ میں ملتا ہے کہ اور تفاصیر وغیرہ میں ملتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو صرف غریبوں کا پروفٹ ہے ٹھیک ہے تو لیکن جیسے ہی آپ مدنی اسلام میں آتے ہیں تلوار آپ کے پاس آ جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پھر دنیا بدل گئی ود ان نائن ایئرز آپ دس ہزار کا لشکر لے کے مکہ پہنچ گئے ہیں لڑائی کرنے کے لیے اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جب جب مسلمان کے پاس طاقت آئے گی تب تب وہ آکرمن کرے گا تب تک وہ پاور میں آئے گا تو لوگوں کو دبائے گا اور اسلام کے لیے فورس کرے گا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک طاقت نہیں ہے تب تک وہ پولائٹ اور ہمبل ہے اور جیسے ہی وہ طاقتور ہوا جیسے ہی اس کے پاس پاور آئی تو وہ اگریسو ہو جائے گا وہ لوگوں سے لڑے گا بھی لوگوں کو دبائے گا بھی اور لوگوں کو کنورجن بھی کرائے گا ڈو یو تھنک کہ مجھے اس کے بارے میں کہنا چاہیے ہسٹری دیکھ لیں میں نے انڈین مسلمان انڈین لوگ جب میرے پاس آتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں ہسٹری سے کچھ سیکھوں ہسٹری جو ہے وہ اپنے آپ کو رپیٹ کرتی ہے تو آپ لوگ ہسٹری کیوں نہیں پڑھتے ہمارے ایٹ لیسٹ پاکستان میں نا ہسٹری کا سبجیکٹ بہت کم پڑھایا جاتا ہے آئی ڈونٹ نو انڈیا میں پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں پڑھایا جاتا بالکل ہسٹری ریپیٹس ہمیں ہسٹری پڑھنی چاہیے look at the history history میں کیا واقعہ ایسا ہی نہیں ہوا اگر ایسا نہیں ہوا تو کال می رونگ اور اگر ایسا ہوا ہے تو whatever I am seeing وہ ہسٹری ہے number one number two Quran کو اگر آپ بائی دا ریولیشن آرڈر پڑھتے ہیں آیتوں کے نزول کے ادھر قرآن اکٹھا نہیں آیا بائیس سالوں میں وقتاً فوقتاً آیا قرآن کی جو اصل میں لاسٹ سورہ ہے وہ سورت توبہ ہے سورت توبہ میں کیا کہا گیا ہے سورت توبہ میں کہا گیا جاؤ لڑائی کرو ایون منافقوں کے ساتھ لڑائی کرو منافق لوگ کون ہوتے ہیں منافق لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی اللہ کے لیے جہاد کے لیے نہیں نکلتے قرآن چیپٹر نمبر تھری آیت نمبر ون سکسٹی سیون بولتی ہے کہ اگر تم آگے سے جہاد کرنے کے لیے نہیں جاتے تو ایٹ لیسٹ ڈیفینس کے لیے آؤ ورنہ تم منافق ٹھیک ہے آپ ڈیفینس کے لیے کیوں آئیں گے پہلے آگے سے جہاد ہے نا بس you have to go out and fight تو جب آپ آؤٹ باہر نکل کے فائٹ کریں گے تو لوگ بھی آپ کے اوپر اٹیک کریں گے تو then you have to defend yourself as well now اب اب آپ دیکھیں سورت توبہ میں اگر آپ آئے تھے تو سورت توبہ کیا کہتی ہے وہ تو ڈائریکٹ کہتی ہے جاؤ جا کے لڑائی کرو ٹھیک ہے ایون اہل کتاب کے ساتھ جب تک وہ ذلیل ہو کے جزیہ اپنے ہاتھ سے دینا شروع نہ کر دیں that is Quran chapter number nine verse number twenty nine right اس کا آپ ریفرنس میں دیکھیں اس کے بعد قرآن کہتا ہے اب بہت سارے مسلمان جو ہے نا ایک ورس آف سورڈ کہلاتی ہے نائن فائیو جاؤ قتل کرو سب کا ان جنرک تمام مشرقین کا لیکن اس کی تفاصیر کے اندر دیکھیں نہیں قتل کرو پر کیوں کرو کیونکہ وہ مشرق ہے نا مشرق ہے نا مطلب جو مسلمان نہیں ہے جو جو مشرق مینز جو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو مانتے ہیں یا ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں یعنی دوسرے دھرم کے لوگ مطلب یہ میں اگر ایک آسان بھاشا میں سمجھوں تو دوسرے دھرم کے لوگ مشرق ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا سمان تو کرتے ہیں لیکن دوسرے اپنے ان کے اپنے بھی دھرم ہیں اپنے بھی بھگوان ہیں exactly. اس کے اندر ملٹیپل ملٹیپل ریفرنسز آتے ہیں اللہ کے ساتھ رکھنا ہے یا اللہ کے علاوہ بھی رکھ سکتے ہیں اب okay. دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کس قسم کا مولوی آئے گا کس قسم کا مفتی آئے گا جو آپ کو کس طریقے سے اس کی ٹرانسلیشن دے گا but does not matter in reality اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ جا کے قتل کرو پولیتھیسٹ کو مشرقین کو پولیتھیسٹ اگر انگلش کی ٹرانسلیشن دیکھیں تو پولیتھیسٹ ہے جو مور دین ون گاڈ کے اوپر یقین رکھتے ہیں اچھا اس کے اندر کب تک کرنا ہے ان کے لیے ہاتھ میں لگائے رہو اور قتل کر دو اچھا یہاں کے جو ماڈرن تفسیر رائٹر ہے نا انہوں نے اس آیت کو صرف اور صرف مکہ کے قریب قریب رکھ دی ہے اچھا کہ نہیں نہیں اس سے باہر نہیں ہے لیکن اگر آپ ارلی اسکالر صرف جائیں تبری کھول لیں قرطبی کھول لیں ابن کتیر کھول لیں وہ اس آیت کو جنیرک کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کو صرف اس جگہ پہ نہیں رکھنا آپ لیٹر آن بھی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے پاس ایون نائن ٹوینٹی نائن میں جب آپ آتے ہیں نائن فائیو ہے برس آف سورڈ نائن میں جس وقت آپ کے پاس آپ آتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا ڈفرنٹ اوپینینز آ جاتی ہیں اوپینین کس طریقے سے ڈفرنٹ آ جاتی ہے کہ اس آیت کو لے کے امام شافی رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جزیہ ہے وہ صرف اور صرف جوز اور کرسچنز کے اوپر ہے اہل کتاب پہ ہے مشرقوں کو تو ویسے ہی قتل کر دو اچھا مشرقوں کو قتل کر دو جو اہل کتاب ہے ان کے اوپر ہاں۔ جزیہ لگا دو مطلب اہل کتاب کو بھی بخشنا نہیں ہے نہیں نہیں اہل کتاب تو ختم ہو گیا نا وہ گیم چینج ہو گئی نائن تھرٹی کے اندر آ گیا کہ وہ بھی مشرق ہیں اچھا، ہیں کیونکہ جوز جو وہ کو اللہ کا بیٹا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کرسچن جو ہیں وہ عیسا کو اللہ کا بیٹا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں بیسیکلی وہ مشرق ہو گئے مور دین ون گوڈ ہو گئے مشرق ہو گئے سو تو وہ لوگ بھی مشرق ہیں تو اب چونکہ انڈیا کے اوپر آپ کے امام شافی کے ماننے والے نہیں آئے تھے ٹھیک ہے بچت ہو گئی یہاں پہ جزیے لگ گئے اگر امام شافی کے ماننے والے آتے تو قتل و قتال زیادہ ہوتا اور یہ ایک ریئلٹی ہے جو کہ آپ کو تفاسیر کے اندر ملتی ہے اسی طریقے سے ارلی اسلام چلا کیونکہ جو یہ تفاسیر کہہ رہی ہیں اس کے اوپر ہسٹری بلٹ ہے history and you have look at the early تفاصیر اور آپ دیکھیں گے کہ وہ اسی طریقے سے کٹھی چل رہی ہیں ایجپٹ میں جب حملہ ہوا شافیوں نے کیا چلتی ہے وہاں پہ کیوں وہاں پہ کرسچن زیادہ تھے ٹھیک ہے یو ول سی کہ کس علاقے کا بندہ کس طریقے سے اسے تفسیر کر رہا ہے لیٹر آن ہمارے کے نئے آنا شروع ہوئے انہوں نے تفسیروں کو ذرا مزید شوگر کوٹ کیا اور چینج کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ان ریالٹی ان کو کبھی بھی کوئی بھی چھٹلا سکتا ہے کیوں بیکاز اٹھارہ بارہ سو سال کے بعد کوئی اور جبرائیل آیا تھا ان کو بتانے کے لیے کیا ابو بکر نے غلط کیا تھا جب ہر بر ردا کیا تھا اپوسٹسی وار ٹھیک ہے جب کی گئی کیوں کی گئی کیونکہ محمد صاحب کے مرنے کے بعد لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا okay. انہوں نے کہا اور تلوار ٹوٹ گئی انہوں نے hmm. اسلام چھوڑ دیا وہ ایک اور نبی وہاں پہ تھا ویسے محمد کے زمانے میں ملٹیپل اور نبی تھے لیکن جو سب سے بڑا ایک اور نبی تھا وہ مسلمہ بالکذاب تھا القذاب اسے کہا جاتا تھا محمد صاحب نے اس کو جی۔ دی لائر القذاب دی لائر کہا جاتا تھا اس کو وہ سزا جا کے مل گئے ایک سال یا سوا سال ہر پر ردا ہوئی لڑائی اپوسٹسی کی ہمارے ہندوستان میں اور بھی چہرہ نہیں دکھاتے ہیں وہ لوگ اپنا چہرہ چھپا کے رکھتے ہیں تو کیا آپ لوگوں کو ڈر ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک ریلیجن چھوڑا یہاں پر میرے ساتھ کئی عالم اس شو پر آئے ان کا کہنا ہے کہ بھائی اسلام فورسفلی کسی بھی کو بھی نہیں کہتا ہے کہ آپ اسلام میں بنے رہیے کچھ بھی کریے تو پھر آپ لوگوں کو ڈر کیا ہے جب اسلام فورسفل کچھ بھی نہیں کراتا ہے اسلام کہتا ہے کہ مرضی کے بنا اگر کچھ ہوا ہے تو وہ بالکل غلط ہے آپ کسی کو بھی فورس نہیں کر سکتے تو پھر آپ لوگوں کو ڈر کیسا ہے آپ لوگ کیوں اپنا چہرہ چھپاتے ہیں محمد صاحب ایک تو انڈیا جس کسی نے اپنا دین چھوڑ دیا اس کو قتل کر دو ایک حدیث نہیں ہے ملٹیپل حدیث سو ان سو کہ علی نے اپنے زمانے میں مرتدوں کو زندہ جلا دیا اور ابن عباس علی کو فرما رہے ہیں کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں زندہ نہ جلاتا بلکہ قتل کر دیتا کیونکہ زندہ جلانا اللہ کی پنشمنٹ اوکے ٹھیک ہے لیکن مار دیتا میں یہ کلیئر ہو گیا اچھا ملٹیپل حدیث ہیں کہ آپ ایک شخص کا خون صرف تین چیزوں میں ہی کر سکتے ہیں ایک مسلمان کا خون صرف تین باتوں میں کر سکتے ہیں اگر اس نے زنا کیا ہو زبردستی یا قتل کے بدلے قتل کے طور پہ یا تاریخ دین کو جس نے اپنا دین چھوڑ دیا اچھا جی ٹھیک ہے تین تین صورتوں کے علاوہ قتل ہی نہیں کر سکتے اچھا آپ یہ جو مسلمان ہمیں کہتے ہیں بھائی یہ جو دو دو میں کہوں گا کہ جھوٹے مسلمان کوائٹ فرینکلی مجھے کیوں اپنے شولڈر کے پیچھے دیکھنا ہے کون مجھے قتل کرنے آ رہا ہے مان لیتے ہیں جی ٹوینٹی پرسینٹ لوگ نہیں قتل کریں گے ٹھیک ہے ایٹی پرسینٹ تو کریں گے چلے ریورس کر لیں مان لیتے ہیں ایٹی پرسینٹ نہیں کرنے کے تیار ہیں ٹوینٹی پرسینٹ تو کریں گے نا آپ دیکھیں سلمان رشتی کے ساتھ تھرٹی ایئرس کے بعد گیا ہوا ہے سو جب وہ بندہ آ رہا ہوگا چاقو لے کے اسے کہ نہیں نہیں فلانے مولوی نے کہا تھا اسلام جو ہے وہ قتل کرنے کا گم نہیں دیتا لیکن تم نے جو سنا ہے جو دیکھا ہے وہ غلط ہے اور اس کے تحت یہ پورا ایکس مسلم مہم چل رہی ہے کیونکہ آپ لوگ جو ہیں وہ اسلام کی فلاز یا اسلام کو برا بتاتے ہوئے اپنے چینلز اپنے پلیٹ فارمز اپنا گیان دیتے ہیں اور اپنے ساتھ آپ ایکس مسلم جان بوجھ کے لگاتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے چھوڑ دیا نا اسلام تو ہٹ جائیے آپ اپنے آپ کو ایتھس کہیے آپ جس ریلیجن میں گئے ہیں اس کا نام لیجئے پر آپ ایکس مسلم کہہ کر اپنے آپ کو جان بوجھ کر مسلمان نام کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اس دھرم کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور اس کے خلاف اٹھا رہے ہیں اچھا پہلی بات تو یہ کہ میں اپنے نام کے ساتھ ایکس مسلم لکھتا ہی نہیں اچھا I Adam Seeker everyone knows me that I am an ex دوسری بات یہ ہے کہ ایکس مسلم لکھنے سے تکلیف کیا کسی کو that's my first question why do you have a problem with being ex Muslim so many people come آتے ہیں ہمارے پاس جو کہتے ہیں جی میں ایکس ہندو ہوں میں ایکس کرسچن ہوں ہم انہیں بجائے چاہیے کہ بات کریں ہم ان کو یہ کہنا شروع کر ایون میرے پاس تو ایکس ایتھیس بھی آتے ہیں <laughs> میں ایکس ایتھیس ہوں like really so anyhow the is ایک پرسن کی اپنی چوائس ہے وہ کیا لکھ رہا ہے آپ کو پروف کرنا ہے جو اسٹیٹمنٹ بول رہا ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے نمبر ون نمبر ٹو کے اوپر اگر ہم آئے فنڈیڈ ہے کوائٹ فرینکلی اگر میں فنڈیڈ ہوں نا تو جو میں ہفتے میں ایک لائف اسٹریم کرتا ہوں سیٹرڈے کو میں ہفتے میں کوئی چار پانچ کروں بھائی فنڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ جی۔ مجھے اتنے پیسے مل رہے ہیں کہ مجھے جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے why I'm doing a job کون ہے جو مجھے فنڈ کرنا چاہتا ہے لاؤ یار فنڈ لاؤ آؤ میں ہفتے میں پانچ لائف اسٹریمس کروں یہ بھی مان لیا مجھے ایک بات بتائیے آپ نے اپنا دھرم چھوڑا یہ آپ کا نجی فیصلہ تھا آپ کو اس میں کچھ کمیاں لگیں آپ کو اس میں کچھ دقتیں لگیں اور آپ نے فیصلہ لیا کہ ٹھیک ہے اب میں اس دھرم میں نہیں رہنا چاہتا وہ ایک انڈیویجول کے طور پر اس کا سمان ہے آپ کی وہ رائٹ ہے آپ کا لیکن اس دھرم کے بارے میں پھر آپ جو آپ کی نظر میں غلط ہے یا آپ کو صحیح نہیں لگتا ہے اس کو آپ پروپوگیٹ کر رہے ہیں اس کو پھیلا رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں اس سے آپ اس دھرم کو کیوں بدنام کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو چھوڑنا تھا آپ کو پسند نہیں آپ چھوڑیے اپنے راستے جائیے اٹس لائک اگر آپ کو جاب کر رہے ہیں آپ کو نہیں پسند آپ جائیے دوسری لیجئے آپ کو نہیں کرنی نہیں کیجئے بٹ اس کو کرٹیسائز کرنا اس کے بارے میں خامیاں نکالنا دوسرے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا کہ بھئی تم بھی ایسا کرو دوسرے لوگوں کے من میں بھی شک پیدا کرنا یہ کیوں میڈم کیونکہ اسلام دعویٰ دیتا ہے اور وہ جھوٹا دعویٰ دیتا ہے اگر میں اتنے عرصے تک مسلمان رہا کیوں رہا جھوٹ کے اوپر رہا نا جھوٹے دعوے کے اوپر رہا میں اسلام کو آپ نے جو لفظوں کا چنا ہوا ہے وہ غلط کیا ہوا ہے میں نے بہت دفعہ کہا ہے میں اسلام کے خلاف نہیں بولتا میں اسلام کے بارے میں بولتا ہوں these are two different things I talk about Islam not against Islam who can prove me wrong اگر آپ دعویٰ دیتے ہو کیا میں دعویٰ دینے والے لوگوں کو یہ کہوں کہ وہ اسلام کے خلاف بول رہے ہیں میں تو نہیں کہہ سکتا اسلام کے بارے میں بول رہے ہیں وہ I am talking about Islam آپ کی اپنی حدیثوں میں سے بول رہا ہوں آپ کے قرآن میں سے بول رہا ہوں آپ کی تفاسیر میں سے بول رہا ہوں so I I not talking talking against Islam I'm about Islam جو فیکٹس آپ کے مولویز اور علماء دین نہیں بتا رہے I am giving those facts out میں نے کوئی اپنی طرف سے نیا فیکٹ کریٹ نہیں کیا میں نے کوئی ہسٹری دوبارہ سے ری رائٹ نہیں کر لی ہے میں نے کوئی تفسیر اپنی طرف سے نہیں لکھی ہے اٹس یعنی آپ وہی سب بول رہے ہیں جو قرآن حدیثوں میں لکھا ہوا ہے آپ اپنے من سے کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں اور اگر کوئی چاہتا ہے کسی کو لگتا ہے کہ وہ غلط آپ بول رہے ہیں اس کی غلط کر رہے رہے ہیں ہیں تو آپ آپ آپ اس کو کہہ کہ آئیے کے سامنے بیٹھ کر وہ بحث کر سکتا ہے آپ کو غلط ثابت کر سکتا ہے تو یہ فارم بھی آپ اوپن کر رہے ہیں تو آج بھی ہمارے شو پہ ایڈم نے جو بھی باتیں کہیں جو بھی وہ کہہ رہے ہیں وہ صاف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی چاہتا ہے کوئی بھی آپ میں سے ان کو لگتا ہے کہ ایڈم کی باتیں غلط ہیں وہ غلط طریقے سے اسلام کی قرآن حدیثوں کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں تو آپ اگر کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے سمپرک کریں ہم ایڈم کو بلائیں گے آپ کو بلائیں گے اور آپ کے ترک کا آمنا سامنا ایڈم کے ساتھ کرائیں گے ایڈم ایک آخری سوال اب ہم اس شو کو آپ کے انٹرویو کو یہاں ختم کریں دو سوال ہیں بیسیکلی ایک تو یہ کہ جب آپ نے اسلام چھوڑنے کا فیصلہ کیا کیا پریوار بھی چھوٹ گیا آپ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا ایک ہنستا کھیلتا پریوار ہوگا رشتہ دار ہوں گے جب انہوں آپ نے ان کو جا کے بولا کہ بھئی میں یہ آ, اسلام چھوڑنا چاہتا ہوں تو ان کا کیا ریاکشن تھا کہ پریوار بھی چھوٹ گیا کوئی بھی ٹچ میں نہیں ہے کیا پرائز آپ کو پے کرنا پڑا اس کا اوبیسلی میجر پرائز آپ کو اپنا پریوار کا ہی کرنا پڑتا اور yes for a very long time چھوٹ گیا اور for a very long time آپ کو ایک فیک آئیڈینٹی کے ساتھ جینا پڑتا ہے اور بٹ uh, دین اگر میں اپنے ہی پریوار کو نہ سکھا سکوں تو پھر دنیا کو سکھانے کا کیا فائدہ so first I change my own family وہ بدلے سو یس یس اٹ ٹک می سم ٹائم لیکن I change my own family first اور now I'm out I am telling every one of this is the reality I there live this اور accept the reality don't be hypocrite Quran ایک لفظ دیتا ہے آپ کو اسے کہتے ہیں منافق سو ڈونٹ بی اے منافق if you want to be a Muslim stay as a true Muslim know the reality of Islam stay as a true Muslim اور ڈونٹ بی اے منافق سو اگر آپ کو اسلام کی ریالٹی پتہ لگ جائے تو آپ کے پاس دو ہی آپشن ہیں یا تو آپ تین کو چھوڑ دیں گے یا آپ ایک پراپر مسلمان بن جائیں گے اور پراپر مسلمان کے بارے میں ایک حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر تم نے لڑائی کے بارے میں سوچا نہیں کرنا تو دور کی بات کر نہیں سکے کیونکہ تمہارے آپشن نہیں تھی سوچا بھی نہیں تو تم منافقوں میں سے اٹھائی جاؤ گے آخرت میں یعنی مسلمان کے لیے لڑائی کے بارے میں سوچنا ضروری ہے یس جہاد اور لڑائی بہت ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے سوچنا پڑنا ہپوکریسی کی برانچ میں سے اٹھایا جائے گا فائٹنگ یہاں پہ لفظ جہاد نہیں ہوئے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ آ جائیں گے کہیں گے نہیں جہاد جو ہے وہ انر جہاد بھی ہوتا ہے قرآن کے اندر آیات کے اندر جہاد لفظ کا لکھا ہوا ہے کسی بھی ایک آیت میں انر جہاد نہیں ہے ایوری آیت میں لڑائی والا جہاد ہے so do not come in tell me جہاد کا مطلب ہے انر لڑائی اور یہ اور وہ اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ come on go read your own scholars جہاد کی تفاسیر کے اندر قتل ہے قاتل ہے لڑائی ہے ریڈ اٹ ہرب ہے ایون ہرب کا لفظ ہے جاؤ اور اسٹڈی کرو یار for the love of God جاؤ اسٹڈی کرو تمہیں پتہ لگے کیا ہے جہاد yes there is an inner jihad as well in احادیث یس وہ کس صورت میں ہے وہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اگر آپ نے کسی بری چیز کو دیکھے دیکھا ہے منکر کو دیکھتے ہو ہاتھ سے روکو یہ ہاتھ کا جہاد ہے ورنہ نہیں کر سکتے زبان سے روکو منہ سے بول کے روکو یہ سیکنڈ درجے درجے کا کا جہاد جہاد ہے ہے تیسرے کیا کچھ نہیں کر سکتے دل سے سے برا سوچو اس کو یہ worst worst of of your دین ہے دا ایمان سب گندا ایمان ہے کہ آپ دل سے برا سوچ رہے ہو ایک کرسچن کو دیکھتے ہو چرچ میں جاتے ہوئے یسو مسیح کو پروکلیم کرتے ہوئے اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے منہ سے نہیں روک سکتے دل سے برا مانو ایک ہندو کو دیکھ رہے ہو ٹیمپل میں جاتے ہوئے شاجی کی پرست کر رہا ہے یہاں دل سے برا جانو تو یہ ریالٹی ہے اسلام کی ایک ضرور بات کروں گی لیکن جب ہمارے ساتھ ایک اور اسکالر بھی ہوں گے کیونکہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ کوئی ایک طرفہ بات ہوئی آپ کے ویو پوائنٹس ہیں آپ کے نجی انٹرپریٹیشن ہے آپ کی پوری سوچ ہے اور کیونکہ آپ اسلام اب چھوڑ چکے ہیں تو اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ کوئی شخص کوئی عالم ہمارے ساتھ بیٹھا ہو جو ان ٹاپکس پہ بات کریں ان پر بھی میں بات کروں گی ایک آخری سوال جو میں نے آپ سے کہا تھا دو سوال پوچھوں گی ان میں سے ایک پاکستان میں رہ کر جہاں مسلم سنکھیک ہیں اور ایک آپ نے کہا کہ مدنی اسلام وہاں پر بہت زیادہ حاوی ہے تو پاکستان میں رہ کر ایکس مسلم بننا کتنا مشکل تھا اور ٹھیک ہے پریوار کو تو آپ نے سمجھا لیا لیکن اپنے وطن کی یاد تو آتی ہوگی یس بالکل آتی ہے اور ریئلٹی جس کی وجہ سے ابھی تک میرے چہرے پہ ماسک ہے اگر میں اس ماسک کے بغیر آتا ہوں تو پاکستان کے چار قانون میرے اوپر ہیٹ کرتے ہیں 295 سی قتل کر دو اس کو جس نے محمد صاحب کے بارے میں کچھ بھی برا کہا ہے سوچا ہے انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی بولا ہے یہ ہمارے قانون کے اندر لکھا ہے 295 سی اور اس ٹائم پہ جو جج ہوگا وہ سارے کا سارا مسلم جج کا پینل ہوگا اس کو ہینگ ٹل ڈیتھ اس کے علاوہ ادر تعزیرات میرے اوپر اپلائی ہوتی ہیں being a Pakistani why I'm wearing a mask I remove my mask that's the end of me in Pakistan so اسی لیے ابھی تک ماسک میں ہوں جب تک میری آئیڈینٹی ہڈن ہے I can still be in Pakistan otherwise I will not be they will kill me on the road you know what happen last time جو وہ ایک شخص تھا جو کہ سری لنکا کا تھا اف ایم ناٹ مسٹیکن اس نے اپنے آفس کی دیوار سے درود شریف کا اسٹیکر اتار کے پھاڑ کے پھینک دیا بیکاز کسی مسلمان نے آ کے شاید لگایا ہوگا ہی واز نٹ ایون مسلم اس نے کہا کون سا اسٹیکر لگا ہوا ہے اسے پڑھنی آتی اس کو اسی لیے آئے تھے وہ آئے اندر انہوں نے اس کو پکڑا اس کو پیٹا اس نے کہا بھائی مجھے نہیں پڑا تھا معافی دے دو سوری کر دو نو اسے کھسیٹا نیچے اتارا سڑک پہ لے کے گئے موٹر سائیکلوں کے پیچھے باندھ کے گھسیٹا سڑک کے اوپر اس کے بعد ادموا کرنے کے بعد پیٹرول لگا کے آگ لگا دی جی بالکل اور اس کے ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہیں پکچرز بنا رہے ہیں نیچے وہ اس کی آگ لگی ہوئی بندہ ہے وہ پکچرز بنا رہے ہیں اس کے ساتھ واہ یہ تو اسلام کی ریالٹی ہے پاکستان کے اندر you know how many people are every year for this study the real ایک ایک کوارٹر کے اندر آپ کو سو سو لوگ نام نظر آئیں گے کسی نہ کسی وجہ سے دو کرسچنوں کو بھٹے میں ڈال کے آگ لگا دی میاں بیوی کو حالانکہ اس کی بیوی پریگنٹ بھی تھی بھٹے میں ڈال کے آگ لگا دی کہ اس نے بلاسمی کر دیا محمد صاحب کے خلاف what is blasphemy can you define blasphemy میرے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت محمد کیوں نہیں کہا اس پہ بھی بلاسمی ہے تو آپ لازمی کو ڈیوائن نہیں کر سکتے سچ اسٹرینج فینومینا اور پاکستان آیا آپ کو ریالٹی آف اسلام دکھاتے ہیں انڈیا میں کیا دیکھتے ہیں انڈیا میں تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی چلیے آجم آپ نے ہم سے تمام مدوں پر کہ اسلام آپ نے کیوں چھوڑا کیا وجہ تھیں اور کیا تمام سوالات ہیں جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں امید ہے کہ یہ تمام آپ کے جو اپنے نجی رائے تھی اپنی انٹرپریٹیشن تھی ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم سبھی لوگوں کو اس منچ پر موقع دیتے ہیں لیکن یہاں پر کسی بھی صورتحال میں ہم اسلام کو پیغمبر صاحب کو یا کسی بھی دھرم کو یہاں پر اس کے سمان کو یا اس کے ماننے والوں کی آستھاؤں کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے لیکن سبھی کے ویو پوائنٹ رکھنے کا موقع دیتے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی فردر اسٹڈی کر سکیں ان تمام سوالوں کے جواب اپنے سر پر تلاشنے کی کوشش کر سکیں ایڈم آپ ہمارے شو میں آئیں آپ کا بہت بہت شکریہ اور جو تمام مدعے آپ نے اٹھائے ہیں اس پر امید کرتے ہیں کہ کچھ عالم مولانا مولوی جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر پھر دونوں پکشوں کو سنیں تاکہ صحیح معنی میں ہمارے جو درشک ہیں وہ فیصلہ کر سکیں کہ کس کی بات میں کتنا ترک اور دم ہے آج کے لیے کیا کہتا ہے اسلام میں اتنا ہی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص شو کیا کہتا ہے اسلام اور لگاتار ہماری کوشش ہے کیا کہتا ہے اسلام کے ذریعے جو اسلام کو لے کر ورودھا بیان آتے ہیں یا پھر کبھی کبھار کچھ اسمنجس کی استھی اتپن ہو جاتی ہے مولوی کچھ کہتے ہیں کوئی کچھ کہتا ہے تو صحیح معنوں میں قرآن اور حدیثوں میں اسلام کو لے کر کیا لکھا ہے یہ جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں لیکن اس سب کے بیچ میں جب ہم یہ شو کر رہے ہیں تو لگاتار ایک فنومنا وہ ہندوستان میں ہی نہیں پاکستان بنگلہ دیش میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بہت زیادہ پاپولر ہو رہا ہے ایک پوری کمیونٹی ابھر کر آ رہی ہے وہ کمیونٹی ہے ایکس مسلم کی ڈیٹا بھی پیو ریسرچ کے کہتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں جو ہے امریکہ ہو فرانس ہو کئی جگہوں پر مسلم جو ہیں اسلام کو ماننے والے ان کی تعداد میں کمی آئی ہے لوگ اسلام دھرم چھوڑ رہے ہیں ایکس مسلم بن رہے ہیں تو آخر کیا وجہ ہے ایکس مسلم بننے کی اور یہ ایکس مسلم لوگ کون ہیں ان کے اوپر آروپ لگتے ہیں کہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں ان کو فنڈنگز ملتی ہے پروپیگنڈا چلاتے ہیں تو ان تمام سوالوں کے جواب آج ہم اس ایکس مسلم سے لینے جا رہے ہیں جو بھارتی ٹیلی ویژن اتہاس میں بھارتی یوٹیوب فارم کے اتہاس میں پہلی بار کسی بھارتی یوٹیوب چینل پر یا چینل پر آنے جا رہے ہیں ایڈم سیکر آپ نے ایڈم سیکر کے لیے لگاتار ہمارے شو میں کہا کہ انہیں بلایا جائے ہم ان سے سننا چاہتے ہیں ان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو فائنلی ہم ایک لمبی جدوجہد لگی کہ ہم ایڈم سیکر کو آپ تک پہنچائیں اور ایڈم یہاں پر آج ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں ایڈم آپ کا بہت بہت سواگت ہے نیوز نیشن کے اس یوٹیوب پلیٹ پلیٹفارم پر ہمارے شو کیا کہتا ہے اسلام میں بڑی ریکویسٹ آ رہی تھی لوگوں کی کہ وہ آپ کو سننا چاہتے ہیں آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ کیا کہانی تھی کہ ایک انسان جسے اسلام کے بارے میں اتنا پتا ہے قرآن حدیثوں کے بارے میں اتنا کچھ جانکاری ہے اس نے اسلام کیوں چھوڑا کیا ہوا تو آج میں آپ ہی کا انٹرویو یہاں لینے جا رہی ہوں ایڈم سیکر ایڈم سیکر کیسے بن گئے پہلے تو مجھے یہ بتائیے first of all hello everyone this is your favourite مرتد life this time on News Nation so thank you so very much for inviting me here جی ایرم سیکر ایرم سیکر کیسے بن گئے it's it's a very long story اس لیے میں جب بھی کوئی مسلمان میرے پاس آتا ہے تو میں اس کو زیادہ پوش نہیں کرتا ہوں I want them to study I want them to understand میں چاہتا ہوں کہ وہ خود اسٹڈی کریں کیونکہ جب آپ خود اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کے پاس شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ساری عمر مولویوں سے پڑھتے رہے سیکھتے رہے میں ایک سنی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں رکھتا تھا کہنا چاہیے اب تو مجھے اس گھرانے سے باہر نکال دیا گیا تو وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو بچپن سے آپ کو کچھ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں بتائی جاتی ہیں اور ایک ریچولیسٹک لائف گزارتے ہیں آپ جس میں آپ نے نماز پڑھنی ہے روزے رکھنے ہیں آپ نے وضو کر کے نکلنا ہے لائف وچ بہت سارے نان مسلم لوگ جس کے بارے میں نہیں جانتے تو وہاں سے نکلے اور پھر ایک لائف نے یو ٹرن لیا کسی ایک خاص جگہ پہ آ کے جہاں پہ ہم پاکستان سے باہر نکلے پاکستان کے اندر تو آپ سوال بھی نہیں کر سکتے نا بیکاز جب بھی آپ کوئی زیادہ سوال کرنے لگتے ہیں تو قرآن چیپٹر نمبر 5 کی آیت نمبر 101 سامنے آ جاتی ہے کہ سوال مت کرو تو سوالوں کو باؤنڈ کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر ایٹ لیسٹ انڈیا میں جب میں نے دیکھا لوگوں کو دے, دے, دے آنسر, وہ آنسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں because they are in minorities I think India میں ابھی تک مکی اسلام چل رہا ہے مدنی اسلام نہیں آیا ابھی تک وہ طاقت میں نہیں آیا محمد صاحب کے زمانے میں دو طرح کے اسلام تھے ایک اسلام وہ تھا جو کہ فرسٹ تھرٹین ایئرس یا and half year something کا اسلام تھا جسے آپ مکی پیریڈ آف اسلام کہتے ہیں قرآن کی کچھ آیات مکی آیات کہلاتی ہیں وہاں پہ آپ کو سب پیار اور یہ وہ یڑی یڈیا اور سب کچھ وہ ملے گا اور پھر آپ کے پاس مدنی آیات آتی ہیں جو کہ ہجری کے بعد ہے ہجرت کے بعد ہے اگر آپ اسلام میں لفظ کیلنڈر کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہجری کیلنڈر کہلاتا ہے وہ محمد کے نبی بننے سے نہیں ہے وہ محمد صاحب کی ہجرت کے بعد سے شروع ہو رہا ہے سو ان ریالٹی اگر دیکھا جائے تو اسلام ہجرت کے بعد شروع ہوا ہجرت کے بعد جو سب سے پہلی سورہ آئی وہ سورہ بکرا تھی جو کہ ان ریالٹی دا فرسٹ سورہ آف قرآن ہے آج کے زمانے میں there is revelation order of Quran اور there is a current order of Quran which is very very different تو جب ہم قرآن کو ریولیشن آرڈر سے پڑھتے ہیں تو چیزیں بہت ڈفرنٹ نظر آتی ہیں جو آپ کو انڈین مولویز نہیں بتاتے پاکستانی مولویز کافی حد تک آپ کو بتا دیتے ہیں کیونکہ وہ پاور کے اندر ہیں اور جمعے کے خطبے میں آپ کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو this is the start of my journey جہاں پہ میں نے ریولیشن آرڈر کے ساتھ قرآن کو پڑھنا شروع کیا ایک ایسی کنٹری میں جہاں پہ میں مائنورٹیز میں تھا and thing started to become very different Adam آپ نے کتنے وقت تک اگر میں آپ سے جانوں کیونکہ جتنے ویڈیوز آپ کے ہم دیکھتے ہیں جن پلیٹفارمس پر تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو قرآن کی حدیث کی ایک اچھی نالج ہے آپ کو وہ چیزیں یاد بھی ہیں زبانی تو آپ نے کتنے وقت تک پریکٹس کیا اسٹڈی کیا اسلام کو میں نے بچپن سے ہی کوائٹ فرینکلی ساتویں آٹھویں سال میں میں نے اپنی ایج کے سات آٹھ ایج میں میں نے نماز شروع کیا اور بارہ سال تیرہ سال کی عمر کے بعد میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا اچھا۔ صبح جب میں اٹھتا تھا تو سب سے پہلے شاور یعنی غسل شاور از ڈفرنٹ غسل is Islamic way of taking a bath جو کہ آپ کو پاک کرتا ہے دوبارہ سے وضو کرنا بیکوز جسمانی پاکیزگی اینڈ روحانی پاکیزگی کے لیے وضو کرنا ضروری ہے دیز آر اسپیسیفک ٹرمنالوجیز شاید جو لوگ مسلمان ہیں مجھے سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وضو کیا ہے وضو even if you release gas جسے آپ uh, یعنی تو بھی آپ کا ٹوٹ جاتا ہے اٹس ناٹ نیسری کہ تو آپ ایون باتھ روم میں جائیں تو ٹوٹ جاتا ہے دیر سو مینی ویسٹ جس سے آپ کا وضو بریک ہو جاتا ہے so every time I would try to remain in wudu all day long تو یس بیچ میں یو نو لائف کے اپس اینڈ ڈاؤنس میں بعض دفعہ انسان ذرا بہکتا بھی ہے پھر واپس بھی آتا ہے تو وہ وقت آتے رہے لیکن میجر میں نے اپنی لائف جو ہے کیونکہ آبویسلی لڑک پن آتا ہے جوانی آتی ہے ٹین ایجز آتی ہیں لیکن once again majority of my life جو ہے نا آئی اسپینڈ لائک دیٹ اور uh, میں کبھی سوچ نہیں سکتا کہ کبھی لائف میں میں نے کبھی uh, کوئی روزہ چھوڑا بھی ہو تو آدم ایک شخص جو بچپن میں سات آٹھ سال کی عمر سے نماز پڑھنا شروع کرتا ہے بارہ سال کی عمر سے اسے خود یاد نہیں اس نے کبھی نماز چھوڑی ہو اور بالکل جو کچھ لکھا ہے کتاب میں بالکل اسی طرح سے اسلام کو فالو کرنا اس کے رول کو ماننا تو اس شخص کو آخر ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ اس کا اسلام سے بھنگ ہو جاتا ہے یا اس کو لگتا ہے کہ نہیں there is something wrong with the religion questions ایک ایسی چیز ہے جو کہ دس اے سینگ ایک سینگ ہے ویسٹرن ورلڈ میں دا ڈیول از ان دا ڈیٹیل تو جیسے ہی آپ اسلامک ڈیٹیل کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو ڈیول نظر آ جاتا ہے devil is in the detail if you remember this sentence آپ کو پتہ لگے گا ہر چیز ایک فساد ہے اور اس فساد کے بعد ایک ریئل ایسنس نظر آتا ہے اگر آپ قرآن و حدیث کو دیکھیں تو ان ریئلٹی ایک at it it from a bird's eye view looks very nice Muhammad sahib پھینکتی تھی انہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا کی کی عمر ایک بیوہ سے جو کہ دو دفعہ بیوہ ہو چکی تھی خدیجہ کے ساتھ شادی کیا ٹھیک ہے رحمت للعالمین گڑیا کب کوڑا پھینکتی تھی یہ حدیث ہی نہیں ہے <laughs> ٹھیک ہے حضرت ختیجہ چالیس سال کی تھی کہیں نہیں ہے جہاں پہ اگر ہے بھی تو اس کے ساتھ کوئی چین آف نریشن نہیں ہے نچلے درجے کی ہے کچھ لائک کی جا کے پڑھیں گے تو آپ کو اٹھائیس بھی ملتی ہے آپ کو تیس بھی ملتی ہے بتیس بھی ملتی ہے سو مینی ڈفرنٹ ملتی ہے لیکن چالیس کی تو کوئی ہے ہی نہیں نا تمام علماء دین کو چیلنج ہے آج ٹی وی پہ بیٹھے ہیں ہم ڈھونڈے جی ختیجہ کی عمر چالیس سال ہے the correct chain of narration مجھے بک لا کے دکھائیں کون سی بک اس بکس کے اندر لکھی ہوئی یہ بات نہیں لکھی لکھی ہے چالیس یہ نہیں میں کہہ رہا نہیں لکھی مگر اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے کیونکہ اسلام چلتا ہے چین آف نریشن کے اوپر اگر میں کوئی حدیث دکھاؤں اس کی چین آف نریشن نہ ہو دیٹ حدیث will not be acceptable right so this is how آپ کو نظر آتا ہے کہ اچھا اب محمد صاحب رحمت اللہ عالمین ہے اوکے واو لکس گڈ لیکن جیسے ہی آپ ڈیٹیل کے اندر جاتے ہیں how did he live does life Mecca میں آپ کو رحمت اللہ عالمین ملتے ہیں مدینہ میں نہیں ملتے تو محمد صاحب کی لائف میں ایک شفٹ آتا ہے جیسے ہی ہجرت آتی ہے جیسے ہی ان کے پاس طاقت آتی ہے اینڈ یہ میں اپنے پاس نہیں کہہ رہا آئی چیلنج اینی ون جو کہ کہے کہ یار غلط ہے ہم ان کے ساتھ سیرہ تو نبویہ کھولیں گے کون سی سیرا کھولنی ہے ویل اوپن ابن اسحاق کی کھولنی ہے ابن قطیر کی کھولنی ہے تبری کی کھولنی ہے ہسٹری آف تبری کون سی کھولنی ہے جی ہم آپ کے ساتھ کھولیں گے ہسٹری آف تبری کے اندر ایون یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ محمد صاحب نے جب بھیجا لوگوں کو جب وہ لڑائی ایک ہو رہی تھی اس لڑائی میں واپس بھیجا محمد صاحب ہنسے he left for killing like how can you laugh oh نہیں نہیں یہ دائف حدیث ہے اوکے okay, جی دائف حدیث ہے کتنی حدیثوں کو دائف کرو گے so when you look at things there is a life of our prophet اور ایک زمانہ تھا when I was ready to die for my prophet you know that's the reality جس طرح آج مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے لیے مرنے مارنے کو تیار ہیں that was my feeling as well at one time تو اسی فیلنگ کو لے کے چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں تو ایک وقت ایسا آیا کہ when I started to study and dig deep into Islam ایک ظاہری طور پہ چیزوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں پڑھنے کی بجائے اس کو اسلام سے باہر نکل کے بغیر حرمت کے ان چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کی بغیر عزت دی ان کو پڑھنے کی کوشش کی کھلے دماغ سے I realized there's a big, big issue, right? So it took me like approximately three, three and a half years کہ پھر اس کے بعد میں نے اسلام کو چھوڑ دیا. Very uh, high level کے اوپر. جی اچھا یہ بتائیے کہ مطلب اسلام میں ایسی کون سی چلیے ٹھیک ہے آپ کو کچھ کوشچنز آئے دماغ میں چیزیں آئیں بٹ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو آپ کو لگا کہ نہیں یہ غلط ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے کیونکہ میں یہ شو ایک لمبے عرصے سے کر رہی ہوں یہاں پہ بہت سارے مولانا آتے ہیں عالم آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام ریلیجن آف پیس ہے اسلام کسی کے ساتھ بھی <laughs> زبردستی نہیں کرتا اسلام کسی کو بھی مارنے کاٹنے کی بات نہیں کرتا تو کیا آپ کی نظر میں بھی اسلام ریلیجن آف پیس ہے مکی اسلام یس مکی اسلام ریلیجن آف پیس ہے مدنی نہیں so like a set there are two areas of Islam اگر آپ مکی اسلام میں دیکھیں تیرہ سال محمد صاحب نے پیس پیس کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا کتنے لوگ مسلمان ہوئے کچھ کتابوں میں لکھا ہے چالیس کے قریب چھیالیس کے قریب کچھ کتابوں میں لکھا ہے ستر کے قریب کچھ کتابوں میں لکھا ہے ninety six is the biggest number تیرہ سال میں نائنٹی سکس لوگ مسلمان ہوئے ہجرت کی جہاد کی آیتیں آ گئیں لڑائی شروع ہو گئی حجت الوداع نو سال کے اندر آ حضور صاحب جو ہے نا دس ہزار صحابی لے کے کے اٹیک کیا مکہ اوپر ٹین تھاؤزینڈ سو فرسٹ آپ ہیں thirteen years not only hundred people accepted Islam اور ان سو لوگوں میں بھی بڑے غریب غریب لوگ تھے آپ کو حدیثوں وغیرہ میں ملتا ہے کہ اور تفاصیر وغیرہ میں ملتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو صرف غریبوں کا پروفٹ ہے ٹھیک ہے تو لیکن جیسے ہی آپ مدنی اسلام میں آتے ہیں تلوار آپ کے پاس آ جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پھر دنیا بدل گئی ود ان نائن ایئرز آپ دس ہزار کا لشکر لے کے مکہ پہنچ گئے ہیں لڑائی کرنے کے لیے اور like this is the reality of Islam لا اکراہ فی الدین تو مدنی ہے اور لا اکراہ فی الدین جو ہے اگر آپ جی۔ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جب جب مسلمان کے پاس طاقت آئے گی تب تب وہ آکرمن کرے گا تب تک وہ پاور میں آئے گا تو لوگوں کو دبائے گا اور اسلام کے لیے فورس کرے گا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک طاقت نہیں ہے تب تک وہ پولائٹ اور ہمبل ہے اور جیسے ہی وہ طاقتور ہوا جیسے ہی اس کے پاس پاور آئی تو وہ اگریسو ہو جائے گا وہ لوگوں سے لڑے گا بھی لوگوں کو دبائے گا بھی اور لوگوں کو کنورجن بھی کرائے گا اس کے بارے میں کہنا چاہیے ہسٹری دیکھ لیں میں نے انڈین انڈین لوگ جب میرے پاس آتے ہیں میں کچھ سیکھو ہسٹری جو ہے وہ اپنے آپ کو رپیٹ کرتی ہے تو آپ لوگ ہسٹری کیوں نہیں پڑھتے ہمارے ایٹ لیسٹ پاکستان میں نا ہسٹری کا سبجیکٹ بہت کم پڑھایا جاتا ہے انڈیا میں پڑھایا پڑھایا جاتا جاتا ہے کہ نہیں بالکل ہسٹری ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف ہمیں پڑھنی چاہیے look at the history history میں کیا ایسا ایسا ہی نہیں نہیں ہوا ہوا اگر تو کال می رونگ اور اگر ایسا ہوا ہے تو what ever I am seeing وہ ہسٹری ہے نمبر ون نمبر ٹو قرآن کو اگر آپ بائی دا ریولیشن آرڈر پڑھتے ہیں آیتوں کے نزول کے ادھر قرآن اکٹھا نہیں آیا بائیس سالوں میں وقتاً فوقتاً آیا قرآن کی جو اصل میں لاسٹ سورہ ہے وہ سورہ توبہ ہے سورہ توبہ میں کیا کہا گیا ہے سورہ توبہ میں کہا گیا ہے جاؤ لڑائی کرو ایون منافقوں کے ساتھ لڑائی کرو منافق لوگ کون ہوتے ہیں منافق لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی اللہ کے لیے جہاد کے لیے نہیں نکلتے قرآن چیپٹر نمبر تھری آیت نمبر ون سکسٹی سیون بولتی ہے کہ اگر تم آگے سے جہاد کرنے کے لیے نہیں جاتے تو ایٹ لیسٹ ڈیفینس کے لیے آؤ ورنہ تم منافق ٹھیک ہے آپ ڈیفینس کے لیے کیوں آئیں گے پہلے آگے سے جہاد ہے نا جب آپ باہر نکل کے فائٹ کریں گے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ جب تک وہ زلیل ہو کے جزیہ اپنے بہت سارے مسلمان جو ہے نا ایک جاؤ قتل کرو سب کا ان جنرک تمام مشرقین کا لیکن اس کی کے اندر دیکھیں نہیں قتل کرو کرو پر کیوں کیونکہ مشرق مشرق ہے نا مطلب جو مسلمان نہیں جو مشرق مینز جو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو مانتے ہیں یا ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں یعنی دوسرے دھرم کے لوگ مطلب یہ میں اگر ایک آسان بھاشا میں سمجھوں تو دوسرے دھرم کے لوگ مشرق ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا سمان تو کرتے ہیں لیکن دوسرے ان کے اپنے بھی دھرم ہیں اپنے بھی بھگوان ہیں exactly. اس کے اندر ملٹیپل ملٹیپل ریفرنس آتے ہیں اللہ کے ساتھ رکھنا ہے یا اللہ کے علاوہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کس قسم کا مولوی آئے گا کس قسم کا مفتی آئے گا جو آپ کو کس طریقے سے اس کی ٹرانسلیشن دے گا but does not matter in reality اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ جا کے قتل کرو پولیتھیسٹ کو مشرقین کو پولیتھیسٹ اگر انگلش کی ٹرانسلیشن دیکھیں تو پولیتھیسٹ ہے جو مور دین ون گاڈ کے اوپر یقین رکھتے ہیں اچھا اس کے اندر کب تک کرنا ہے ان کے لیے ہاتھ میں لگائے رہو اور قتل کر دو اچھا یہاں کے جو ماڈرن تفسیر رائٹر ہے نا انہوں نے اس آیت کو صرف اور صرف مکہ کے قریب قریب رکھ دیا اچھا۔ نہیں نہیں اس سے باہر نہیں ہے لیکن اگر آپ ارلی اسکالر جائیں تبری کھول لیں قرطبی کھول لیں ابن قطیر کھول لیں وہ اس آیت کو جنیرک کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کو صرف اس جگہ پہ نہیں رکھنا آپ لیٹر آن بھی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے پاس ایون تو وہاں پہ آپ کو ڈفرنٹ ہیں اوپین کس طریقے سے اس آیت کو لے کے امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جو جزیہ ہے وہ صرف اور صرف جوز اور کرسچنز کے اوپر ہے اہل کتاب پہ ہے مشرقوں کو تو ویسے ہی قتل کر دو اچھا دو جو اہل کتاب ہے ان کے ہاں۔ جزیہ لگا دو مطلب نہیں ہے نہیں نہیں اہل کتاب تو ختم ہو گیا نا وہ گیم چینج ہو گئی نائن تھرٹی کے اندر آ گیا کہ وہ بھی مشرق اچھا، کو اللہ کا بیٹا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کرسچن جو ہیں وہ عیسا کو اللہ کا بیٹا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو بیسیکلی وہ مشرق ہو گئے مور دین ون ہو گئے مشرق ہو گئے تو وہ لوگ بھی مشرق ہیں تو اب چونکہ انڈیا کے اوپر آپ کے امام شافی کے ماننے والے نہیں آئے تھے ٹھیک ہے بچت ہو گئی یہاں پہ جزیے لگ گئے اگر امام شافی کے ماننے والے آتے تو قتل و قتال زیادہ ہوتا اور یہ ایک ریئلٹی ہے جو کہ آپ کو تفاصیر کے اندر ملتی ہے اسی طریقے سے ارلی اسلام چلا کیونکہ جو یہ تفاصیر کہہ رہی ہیں اس کے اوپر ہسٹری بلٹ ہے تو you have to look at history and you have to look at early تفاصیر اور آپ دیکھیں گے کہ وہ اسی طریقے سے کٹھی چل رہی ہیں ایجپٹ میں جب حملہ ہوا شافیوں نے کیا چلتی ہے وہاں پہ کیوں وہاں پہ جوز اینڈ کرسچن زیادہ تھے ٹھیک ہے یو ول سی کہ کس علاقے کا بندہ کس طریقے سے اسے تفسیر کر رہا ہے لیٹر اور ہمارے کے نئے اسکالر آنا شروع ہوئے انہوں نے تفسیروں کو ذرا مزید شوگر کوٹ کیا اور چینج کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ان ریالٹی ان کو کبھی بھی کوئی بھی جھٹلا سکتا ہے کیوں بیکاز اٹھارہ بارہ سو سال کے بعد کوئی اور جبرائیل آیا تھا ان کو بتانے کے لیے کیا ابو بکر نے غلط کیا تھا جب ہرپور ردا کیا تھا اپوسٹسی وار جب کی گئی کیوں کی گئی کیونکہ محمد صاحب کے مرنے کے بعد لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا انہوں نے کہا اور تلوار ٹوٹ گئی انہوں نے اسلام چھوڑ دیا وہ ایک اور نبی وہاں پہ تھا ویسے محمد کے زمانے میں ملٹیپل اور نبی تھے لیکن جو سب سے بڑا ایک اور نبی تھا وہ مسلمہ بالکذاب تھا القذاب اسے کہا جاتا تھا محمد صاحب نے اس کو جی۔ دی لائر القذاب دی لائر کہا جاتا تھا اس کو وہ سزا جا کے مل گئے ایک سال یا سوا سال ہر پر ردا ہوئی لڑائی اپوسٹسی کی سینچری میرا ایک سوال ہے ہمارے ہندوستان میں اور بھی چہرہ نہیں دکھاتے ہیں وہ لوگ اپنا چہرہ چھپا کے رکھتے ہیں تو کیا آپ لوگوں کو ڈر ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک ریلیجن چھوڑا یہاں پر میرے ساتھ کئی عالم اس شو پر آئے ان کا کہنا ہے کہ بھائی اسلام فورسفلی کسی بھی کو بھی نہیں کہتا ہے کہ آپ اسلام میں بنے رہیے کچھ بھی کریے تو پھر آپ لوگوں کو ڈر کیا ہے جب اسلام فورسفل کچھ بھی نہیں کراتا ہے اسلام کہتا ہے کہ مرضی کے بنا اگر کچھ ہوا ہے تو وہ بالکل غلط ہے آپ کسی کو بھی فورس نہیں کر سکتے تو پھر آپ لوگوں کو ڈر کیسا ہے آپ لوگ کیوں اپنا چہرہ چھپاتے ہیں محمد صاحب ایک تو انڈیا جس کسی نے اپنا دین چھوڑ دیا اس کو قتل کر دو ایک حدیث نہیں ہے ملٹیپل حدیث سو علی نے اپنے زمانے میں مرتدوں کو زندہ جلا دیا اور ابن عباس علی کو فرما رہے ہیں کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں زندہ نہ جلاتا بلکہ قتل کر دیتا کیونکہ زندہ جلانا اللہ کی پنشمنٹ اوکے ٹھیک ہے لیکن مار دیتا میں یہ کلیئر ہو گیا اچھا ملٹیپل حدیث ہیں کہ آپ ایک شخص کا خون صرف تین چیزوں میں ہی کر سکتے ہیں ایک مسلمان کا خون صرف تین باتوں میں کر سکتے ہیں اگر اس نے زنا کیا ہو زبردستی یا قتل کے بدلے قتل کے طور پہ یا تاریخ دین کو جس نے اپنا دین چھوڑ دیا اچھا جی ٹھیک ہے تین تین صورتوں کے علاوہ قتل ہی نہیں کر سکتے اچھا آپ یہ جو مسلمان ہمیں کہتے ہیں بھائی یہ جو دو دو میں کہوں گا کہ جھوٹے مسلمان کوائٹ فرینکلی مجھے کیوں اپنے شولڈر کے پیچھے دیکھنا ہے کون مجھے قتل کرنے آ رہا ہے مان لیتے ہیں جی ٹوینٹی پرسینٹ لوگ نہیں قتل کریں گے ٹھیک ہے ایٹی پرسینٹ تو کریں گے چلے ریورس کر لیں مان لیتے ہیں ایٹی پرسینٹ نہیں کرنے کے تیار ہیں ٹوینٹی پرسینٹ تو کریں گے نا آپ دیکھیں سلمان رشتی کے ساتھ تھرٹی ایئرس کے بعد گیا ہوا ہے سو جب وہ بندہ آ رہا ہوگا چاقو لے کے اسے کہ نہیں نہیں نہیں فلانے مولوی نے کہا تھا اسلام جو ہے وہ قتل کرنے کا گم نہیں دیتا لیکن تم نے جو سنا ہے جو دیکھا ہے وہ غلط ہے اس کے اوپر ایک کہانی دیں گے کہانیاں سنی ہوئی ہیں میں نے لیکن ڈے ٹھیک ہے ایڈم ایک اور آروپ لگتا ہے دیکھیے ڈونٹ ٹیک می ادروائز یہ تمام جو آروپ لگتے ہیں وہ بھی میرے کو آپ لوگوں سے پوچھنے ہوں گے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ باقاعدہ فنڈڈ لوگ ہیں جنہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے باقاعدہ فنڈنگ ملتی ہے اور اس کے تحت یہ پورا ایکس مسلم مہم چل رہی ہے کیونکہ آپ لوگ جو ہیں وہ اسلام کے فلاز یا اسلام کو برا بتاتے ہوئے اپنے چینلز اپنے پلیٹ فارمز اپنا گیان دیتے ہیں اور اپنے ساتھ آپ ایکس مسلم جان بوجھ کے لگاتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے چھوڑ دیا نا اسلام تو ہٹ جائیے آپ اپنے آپ کو ایتھس کہیے آپ جس ریلیجن میں گئے ہیں اس کا نام لیجئے پر آپ ایکس مسلم کہہ کر اپنے آپ کو جان بوجھ کر مسلمان نام کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اس دھرم کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور اس کے خلاف اٹھا رہے ہیں اچھا پہلی بات تو یہ کہ میں اپنے نام کے ساتھ ایکس مسلم لکھتا ہی نہیں ہوں اچھا I'm Adam Seeker everyone knows me that I'm an ex-Muslim right دوسری بات یہ ہے کہ ایکس مسلم لکھنے سے تکلیف کیا کسی کو ہمارے پاس جو کہتے ہیں جی میں بجائے چاہیے کہ بات کریں ہم ان کو یہ کہنا شروع کر ایون میرے پاس تو ایکس ایتھیس بھی آتے ہیں <laughs> میں ایکس ایتھیس ہوں لائک ریئلی <laughs> سینگ ایک پرسن کی اپنی چوائس ہے وہ کیا لکھ رہا ہے آپ کو پروف کرنا ہے جو اسٹیٹمنٹ بول رہا ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے نمبر ون نمبر ٹو کے اوپر اگر ہم آئے فنڈیڈ ہے کوائٹ فرینکلی اگر میں فنڈیڈ ہوں نا تو جو میں ہفتے میں ایک لائف اسٹریم کرتا ہوں سیٹرڈے کو میں ہفتے میں کوئی چار پانچ کروں بھائی فنڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اتنے پیسے مل رہے ہیں کہ مجھے جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے why am doing a job کون ہے جو مجھے فنڈ کرنا چاہتا ہے لاؤ یار فنڈ لاؤ آؤ میں ہفتے میں پانچ لائف سٹریمز کروں گا see that's the reality these are these are idiots ٹھیک ہے یہ بھی مان لیا آدم لیکن مجھے ایک بات بتائیے آپ نے اپنا دھرم چھوڑا یہ آپ کا نجی فیصلہ hmm. تھا آپ کو اس میں کچھ کمیاں لگیں آپ کو اس میں کچھ دقتیں لگیں اور آپ نے فیصلہ لیا کہ ٹھیک ہے اب میں اس دھرم میں نہیں رہنا چاہتا وہ ایک انڈیویجول کے طور پر اس کا سمان ہے آپ کی وہ رائٹ ہے آپ کا لیکن اس دھرم کے بارے میں پھر آپ جو آپ کی نظر میں غلط ہے یا آپ کو صحیح نہیں لگتا ہے اس کو آپ پروپوگیٹ کر رہے ہیں اس کو پھیلا رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں اس سے آپ اس دھرم کو کیوں بدنام کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو چھوڑنا تھا آپ کو پسند نہیں آپ چھوڑیے اپنے راستے جائیے اٹس لائک اگر آپ کو جاب کر رہے ہیں آپ کو نہیں پسند آپ جائیے دوسری لیجیے آپ کو نہیں کرنی نہیں کیجیے بٹ اس کو کریٹیسائز کرنا اس کے بارے میں خامیاں نکالنا دوسرے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا کہ بھائی تم بھی ایسا کرو دوسرے لوگوں کے من میں بھی شک جی۔ پیدا کرنا یہ کیوں میڈم کیونکہ اسلام دعویٰ دیتا ہے اور وہ جھوٹا دعویٰ دیتا ہے اگر میں اتنے عرصے تک مسلمان رہا کیوں رہا جھوٹ کے اوپر رہا نا جھوٹے دعوے کے اوپر رہا میں اسلام کو آپ آپ نے جو لفظوں کا چنا ہوا ہے وہ غلط کیا ہوا ہے میں نے بہت دفعہ کہا ہے میں اسلام کے خلاف نہیں بولتا میں اسلام کے بارے میں بولتا ہوں these are two different things I talk about Islam not against Islam who can prove me wrong اگر آپ دعویٰ دیتے ہو کیا میں دعویٰ دینے والے لوگوں کو یہ کہوں کہ وہ اسلام کے خلاف بول رہے ہیں میں تو نہیں کہہ سکتا اسلام کے بارے میں بول رہے وہ I am talking about Islam آپ کی اپنی حدیثوں میں سے بول رہا ہوں آپ کے قرآن میں سے بول رہا ہوں آپ کی تفصیر میں سے بول رہا ہوں so I not talking against Islam I am talking about Islam جو فیکٹس آپ کے مولویز اور علماء دین نہیں بتا رہے I am giving those facts out میں نے کوئی اپنی طرف سے نیا فیکٹ کریٹ نہیں کیا میں نے کوئی ہسٹری دوبارہ سے ری رائٹ نہیں کر لی ہے میں نے کوئی تفسیر اپنی طرف سے نہیں لکھی ہے اٹس یعنی آپ وہی سب بول رہے ہیں جو قرآن حدیثوں میں لکھا ہوا ہے آپ اپنے من سے کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں اور اگر کوئی چاہتا ہے کسی کو لگتا ہے کہ وہ غلط آپ بول رہے ہیں اس کی غلط انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آئیے آپ آپ کے سامنے بیٹھ کر وہ بحث کر سکتا ہے آپ کو غلط ثابت کر سکتا ہے تو یہ فارم بھی آپ اوپن کر رہے ہیں تو آج بھی ہمارے شو پہ ایڈم نے جو بھی باتیں کہیں جو بھی وہ کہہ رہے ہیں وہ صاف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی چاہتا ہے کوئی بھی آپ میں سے ان کو لگتا ہے کہ ایڈم کی باتیں غلط ہیں وہ غلط طریقے سے اسلام کی قرآن حدیثوں کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں تو آپ اگر کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے سمپرک کریں ہم ایڈم کو بلائیں گے آپ کو بلائیں گے اور آپ کے ترک کا آمنا سامنا ایڈم کے ساتھ کرائیں گے ایڈم ایک آخری سوال اب ہم اس شو کو آپ کے انٹرویو کو یہاں ختم کریں دو سوال ہیں بیسیکلی ایک تو یہ کہ جب آپ نے اسلام چھوڑنے کا فیصلہ کیا کیا پریوار بھی چھوٹ گیا آپ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا ایک ہنستا کھیلتا پریوار ہوگا رشتہ دار ہوں گے جب انہوں آپ نے ان کو جا کے بولا کہ بھائی میں یہ اسلام چھوڑنا چاہتا ہوں تو ان کا کیا ریاکشن تھا کہ پریوار بھی چھوٹ گیا کوئی بھی ٹچ میں نہیں ہے کیا پرائز آپ کو پے کرنا پڑا اس کا اوبیسلی میجر پرائز آپ کو اپنا پریوار کا ہی کرنا پڑتا اور yes for a very long time چھوٹ گیا اور for a very long time آپ کو ایک فیک آئیڈینٹی کے ساتھ جینا پڑتا ہے اور بٹ uh, دین اگر میں اپنے ہی پریوار کو نہ سکھا سکوں تو پھر دنیا کو سکھانے کا کیا فائدہ so first I change my own family وہ بدلے so yes yes it took me some time لیکن obviously I change my own family first اور now am out I am telling everyone of this is the reality I either leave this اور accept the reality don't be hypocrite قرآن ایک لفظ دیتا ہے آپ کو اسے کہتے ہیں منافق سو ڈونٹ بی اے منافق if you want to be a Muslim stay as a true Muslim know the reality of Islam stay as a true Muslim اور ڈونٹ بی اے منافق سو اگر آپ کو اسلام کی ریالٹی پتہ لگ جائے تو آپ کے پاس دو ہی آپشن ہیں یا تو آپ تین کو چھوڑ دیں گے یا آپ ایک پراپر مسلمان بن جائیں گے اور پراپر مسلمان کے بارے میں ایک حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر تم نے لڑائی کے بارے میں سوچا نہیں کرنا تو دور کی بات کر نہیں سکے کیونکہ پاس آپشن نہیں تھی سوچا بھی نہیں تو تم منافقوں میں سے اٹھائے جاؤ گے آخرت میں مسلمان کے لیے لڑائی کے بارے میں سوچنا ضروری ہے یس جہاد اور لڑائی بہت ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے سوچنا ہپوکریسی کی برانچ میں سے اٹھایا جائے گا فائٹنگ یہاں پہ لفظ جہاد نہیں کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ آ جائیں گے کہیں گے نہیں جہاد جو ہے وہ انر جہاد بھی ہوتا ہے قرآن کے اندر آیات کے اندر جہاد لفظ کا لکھا ہوا ہے کسی بھی ایک آیت میں انر جہاد نہیں ہے ایوری آیت میں لڑائی والا جہاد ہے so do not come in tell me جہاد کا مطلب ہے انر لڑائی اور یہ اور وہ اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ come on go read your own scholars جہاد کی تفاصیر کے اندر قتل ہے قاتل ہے لڑائی ہے ریڈ اٹ ہر ایون ہر کا لفظ ہے جاؤ کرو یار دا لو آف گاڈ جاؤ اسٹڈی کرو تمہیں پتہ لگے کیا ہے جہاد yes there is an inner jihad as well in احادیث یس وہ کس صورت میں ہے وہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اگر آپ نے کسی بری چیز کو دیکھے, دیکھا ہے منکر کو دیکھتے ہو ہاتھ سے روکو یہ ہاتھ کا جہاد ہے ورنہ نہیں کر سکتے زبان سے روکو منہ سے بول کے روکو یہ سیکنڈ درجے کا جہاد ہے تیسرے درجے کا جہاد کیا ہے کچھ نہیں کر سکتے دل سے برا سوچو اس کو یہ ورسٹ آف یور دین ہے از دا ورسٹ آف ایمان سب سے گندا ایمان ہے کہ آپ دل سے برا سوچ رہے ہو ایک کرسچن کو دیکھتے ہو چرچ میں جاتے ہوئے یسو مسیح کو پروکلیم کرتے ہوئے اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے منہ سے نہیں روک سکتے دل سے برا مانو ایک ہندو کو دیکھ رہے ہو ٹیمپل میں جاتے ہوئے ایمان ہے اس پر میں جب ہمارے ساتھ ایک اور ہوں گے کیونکہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ کوئی ایک طرفہ بات ہوئی آپ کے ویو پوائنٹس ہیں آپ کے جی۔ نجی انٹرپریٹیشن ہے آپ کی پوری سوچ ہے اور کیونکہ آپ اسلام اب چھوڑ چکے ہیں تو اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ کوئی شخص کوئی عالم ہمارے ساتھ بیٹھا ہو جو ان ٹاپکس پہ بات کریں ان پر بھی میں بات کروں گی ایک آخری سوال جو میں نے آپ سے کہا تھا دو سوال پوچھوں گی ان میں سے ایک پاکستان میں رہ کر جہاں مسلم بہسنکھیک ہیں اور ایک آپ نے کہا کہ مدنی اسلام وہاں پر بہت زیادہ حاوی ہے تو پاکستان میں رہ کر ایکس مسلم بننا کتنا مشکل تھا اور ٹھیک ہے پریوار کو تو آپ نے سمجھا لیا لیکن اپنے وطن کی یاد تو آتی ہوگی یس بالکل آتی ہے اور دیٹس دا ریئلٹی جس کی وجہ سے ابھی تک میرے چہرے پہ ماسک ہے اگر میں اس ماسک کے بغیر آتا ہوں تو پاکستان کے چار قانون میرے اوپر ہیٹ کرتے ہیں 295 سی قتل کر دو اس کو جس نے محمد صاحب کے بارے میں کچھ بھی برا کہا ہے سوچا ہے انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی بولا ہے یہ ہمارے قانون کے اندر لکھا ہے 295 سی اور اس ٹائم پہ جو جج ہوگا وہ سارے کا سارا مسلم جج کا پینل ہوگا اس کو ہینگ ٹل ڈیتھ اس کے علاوہ ادر تعزیرات میرے اوپر اپلائی ہوتی ہیں being a Pakistani why am wearing a mask I remove my mask that's the end of me in Pakistan so اسی لیے ابھی تک ماسک میں ہوں جب تک میری آئیڈینٹی ہڈن ہے I can still be in Pakistan otherwise I will not be they will kill me on the road you know what happen last time جو وہ ایک شخص تھا جو کہ سری لنکا کا تھا اف ایم ناٹ مسٹیکن اس نے اپنے آفس کی دیوار سے درود شریف کا سٹیکر اتار کے پھاڑ کے پھینک دیا بیکاز کسی مسلمان نے آ کے شاید لگایا ہوگا ہی واز نٹ ایون مسلم اس نے کہا کون سا سٹیکر لگا ہوا ہے اسے عربی بھی نہیں پڑھنی آتی اس کو اتار کے پھینک دیا تھا بٹ سم بڑی پیسٹڈ سم لوگ آئے وہ جو اسی لیے آئے تھے وہ آئے اندر انہوں نے اس کو پکڑا اس کو پیٹا اس نے کہا بھائی مجھے نہیں پتا تھا معافی دے دو سوری کر دو نو اسے گھسیٹا نیچے اتارا سڑک پہ لے کے گئے موٹر سائیکلوں کے پیچھے باندھ کے گھسیٹا سڑک کے اوپر اس کے بعد ادموا کرنے کے بعد پیٹرول لگا کے آگ لگا دی جی بالکل اور اس کے ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہیں پکچر بنا رہے ہیں نیچے وہ اس کی آگ لگی ہوئی بندہ ہے وہ پکچر بنا رہے ہیں اس کے ساتھ واہ یہ تو اسلام کی ریالٹی ہے پاکستان کے اندر you know how many people are care every year for this go study the real ایک ایک کوارٹر کے اندر آپ کو سو سو لوگ کے نام نظر آئیں گے کسی نہ کسی وجہ سے دو کرسچنوں کو بھٹے میں ڈال کے آگ لگا دی میاں بیوی کو حالانکہ اس کی بیوی پریگنٹ بھی تھی بھٹے میں ڈال کے آگ لگا دی کہ اس نے بلاسمی کر دی ہے محمد صاحب کے خلاف what is blasphemy can you define blasphemy میرے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت محمد کیوں نہیں کہا اس پہ بھی بلاسمی تو آپ بلاسمی کو ڈیفائن نہیں کر سکتے سچ اے اسٹرینج فینومینا اور پاکستان آیا آپ کو ریئلٹی آف اسلام دکھاتے ہیں انڈیا ہمیں کیا دیکھتے ہیں انڈیا میں تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی چلیے آجم آپ نے ہم سے تمام مدوں پر کہ اسلام آپ نے کیوں چھوڑا کیا وجہ تھیں اور کیا تمام سوالات ہیں جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں امید ہے کہ یہ تمام آپ کے جو اپنے نجی رائے تھی اپنی انٹرپریٹیشن تھی ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم سبھی لوگوں کو اس منچ پر موقع دیتے ہیں لیکن یہاں پر کسی بھی صورتحال میں ہم اسلام کو پیغمبر صاحب کو یا کسی بھی دھرم کو یہاں پر اس کے سمان کو یا اس کے ماننے والوں کی آستھاؤں کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے لیکن سبھی کے ویو پوائنٹ رکھنے کا موقع دیتے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی فردر اسٹڈی کر سکیں ان تمام سوالوں کے جواب اپنے سر پر تلاشنے کی کوشش کر سکیں ایڈم آپ ہمارے شو میں آئے آپ کا بہت بہت شکریہ اور جو تمام مدعے آپ نے اٹھائے ہیں اس پر امید کرتے ہیں کہ کچھ عالم مولانا مولوی جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر پھر دونوں پکشوں کو سنیں تاکہ صحیح معنی میں ہمارے جو درشک ہیں وہ فیصلہ کر سکیں کہ کس کی بات میں کتنا ترک اور دم ہے آج کے لیے کیا کہتا ہے اسلام میں اتنا ہی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص شو کیا کہتا ہے اسلام اور لگاتار ہماری کوشش ہے کیا کہتا ہے اسلام کے ذریعے جو اسلام کو لے کر ورودھا بیان آتے ہیں یا پھر کبھی کبھار کچھ اسمنجس کی استھتی اتپن ہو جاتی ہے مولوی کچھ کہتے ہیں کوئی کچھ کہتا ہے تو صحیح معنوں میں قرآن اور حدیثوں میں اسلام کو لے کر کیا لکھا ہے یہ جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں لیکن اس سب کے بیچ میں جب ہم یہ شو کر رہے ہیں تو لگاتار ایک فنومنا وہ ہندوستان میں ہی نہیں پاکستان بنگلہ دیش میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بہت زیادہ پاپولر ہو رہا ہے ایک پوری کمیونٹی ابھر کر آ رہی ہے وہ کمیونٹی ہے ایکس مسلم کی ڈیٹا بھی پیو ریسرچ کے کہتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں چاہے امریکہ ہو فرانس ہو کئی جگہوں پر مسلم جو ہیں اسلام کو ماننے والے ان کی تعداد میں کمی آئی ہے لوگ اسلام دھرم چھوڑ رہے ہیں ایکس مسلم بن رہے ہیں تو آخر کیا وجہ ہے ایکس مسلم بننے کی اور یہ ایکس مسلم لوگ کون ہیں ان کے اوپر آروپ لگتے ہیں کہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں ان کو فنڈنگز ملتی ہے پروپیگنڈا چلاتے ہیں تو ان تمام سوالوں کے جواب آج ہم اس ایکس مسلم سے لینے جا رہے ہیں جو بھارتی ٹیلی ویژن اتہاس میں بھارتی یوٹیوب پلیٹ فارم کے اتہاس میں پہلی بار کسی بھارتی یوٹیوب چینل پر یا چینل پر آنے جا رہے ہیں ایڈم سیکر آپ نے ایڈم سیکر کے لیے لگاتار ہمارے شو میں کہا کہ انہیں بلایا جائے ہم ان سے سننا چاہتے ہیں ان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو فائنلی ہم ایک لمبی جدوجہد لگی کہ ہم ایڈم سیکر کو آپ تک پہنچائیں اور ایڈم یہاں پر آج ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں ایڈم آپ کا بہت بہت سواگت ہے نیوز نیشن کے اس یوٹیوب پلیٹفارم پر ہمارے شو کیا کہتا ہے اسلام میں بڑی ریکویسٹ آ رہی تھی لوگوں کی کہ وہ آپ کو سننا چاہتے ہیں آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ کیا کہانی تھی کہ ایک انسان جسے اسلام کے بارے میں اتنا پتا ہے قرآن حدیثوں کے بارے میں اتنا کچھ جانکاری ہے اس نے اسلام کیوں چھوڑا کیا ہوا تو آج میں آپ ہی کا انٹرویو یہاں لینے جا رہی ہوں ایڈم سیکر ایڈم سیکر کیسے بن گئے پہلے تو مجھے یہ بتائیے first of all hello everyone this is your favourite مرتد live this time on uh, News Nation. So thank you so very much for inviting me here. Ji, Aram Seeker, Aram Seeker kaise ban gaye? It's a, it's a very long story. اسی لیے میں جب بھی کوئی مسلمان میرے پاس آتا ہے تو میں اس کو زیادہ پوش نہیں کرتا ہوں I want them to study I want them to understand میں چاہتا ہوں کہ وہ خود اسٹڈی کریں کیونکہ جب آپ خود اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کے پاس شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ساری عمر مولویوں سے پڑھتے رہے سیکھتے رہے میں ایک سنی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں رکھتا تھا کہنا چاہیے اب تو مجھے اس گھرانے سے باہر نکال دیا گیا تو وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو بچپن سے آپ کو کچھ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں بتائی جاتی ہیں اور ایک ریچولیسٹک لائف گزارتے ہیں آپ جس میں آپ نے نماز پڑھنی ہے روزے رکھنے ہیں آپ نے وضو کر کے نکلنا ہے very very realistic life which بہت سارے نان مسلم لوگ جس کے بارے میں نہیں جانتے تو وہاں سے نکلے اور پھر ایک لائف نے یو ٹرن لیا کسی ایک خاص جگہ پہ آ کے جہاں پہ ہم پاکستان سے باہر نکلے پاکستان کے اندر تو آپ سوال بھی نہیں کر سکتے نا بیکاز جب بھی آپ کو زیادہ سوال کرنے لگتے ہیں تو قرآن چیپٹر نمبر نمبر کی آیت سامنے آ جاتی ہے کہ سوال مت کرو تو سوالوں کو باؤنڈ کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر ایٹ لیسٹ انڈیا میں جب میں نے دیکھا لوگوں کو دے آنسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں because they are in minorities I think India میں ابھی تک مکی اسلام چل رہا ہے مدنی اسلام نہیں آیا ابھی تک وہ طاقت میں نہیں آئے محمد صاحب کے زمانے میں دو طرح کے اسلام تھے ایک اسلام وہ تھا جو کہ فرسٹ یا فرسٹین ایئرنگ کا اسلام تھا جسے آپ مکی پیریڈ آف اسلام کہتے ہیں قرآن کی کچھ آیات مکی آیات کہلاتی ہیں وہاں پہ آپ کو سب پیار اور یہ وہ یڑی یڑیا اور سب کچھ وہ ملے گا اور پھر آپ کے پاس مدنی آیات آتی ہیں جو کہ ہجری کے بعد ہے ہجرت کے بعد ہے اگر آپ اسلام میں لفظ کیلنڈر کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہجری کیلنڈر کہلاتا ہے وہ محمد کے نبی بننے سے نہیں ہے وہ محمد صاحب کی ہجرت کے بعد سے شروع ہو رہا ہے ان اگر دیکھا جائے تو اسلام ہجرت کے بعد شروع ہوا ہجرت کے بعد جو سب سے پہلی سورہ آئی وہ سورہ بکرا تھی جو کہ ان ریالٹی دا فرسٹ سورہ آف قرآن ہے آج کے زمانے میں there is a revelation order of Quran اور there is a current order of Quran which is very very different تو جب ہم قرآن کو ریولیشن آرڈر سے پڑھتے ہیں تو چیزیں بہت ڈفرنٹ نظر آتی ہیں جو آپ کو انڈین مولویز نہیں بتاتے پاکستانی مولویز کافی حد تک آپ کو بتا دیتے ہیں کیونکہ وہ پاور کے اندر ہیں اور جمعے کے خطبے میں آپ کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو this is the start of my journey جہاں پہ میں نے ریولیشن آرڈر کے ساتھ قرآن کو پڑھنا شروع کیا ایک ایسی کنٹری میں جہاں پہ میں مائنورٹیز میں تھا جتنے قرآن کی حدیث ہیں کیا اسٹڈی کیا اسلام کو میں نے اپنی نماز شروع کیا اور بارہ سال تیرہ سال کی عمر کے بعد میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا اچھا۔ صبح جب میں اٹھتا تھا تو سب سے پہلے شاور یعنی غسل شاور از ڈفرنٹ غسل is Islamic way of taking a bath جو کہ آپ کو پاک کرتا ہے every time I will go to the bathroom دوبارہ سے وضو کرنا بیکاز جسمانی پاکیزگی اینڈ روحانی پاکیزگی کے لیے وضو کرنا ضروری ہے دیز آر اسپیسیفک ٹرمنالوجیز شاید جو لوگ مسلمان ہیں مجھے سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وضو کیا ہے وضو even if you release gas جسے آپ uh, یعنی تو بھی آپ کا ٹوٹ جاتا ہے اٹس ناٹ نیسری کہ تو آپ ایون باتھ روم میں جائیں تو ٹوٹ جاتا ہے دیر سو مینی ویسٹ جس سے آپ کا وضو بریک ہو جاتا ہے so every time I would try to remain in وضو آل ڈے لانگ تو یس بیچ میں یو نو لائف کے اپس اینڈ ڈاؤن میں بعض دفعہ انسان ذرا بہتتا بھی ہے پھر واپس بھی آتا ہے تو وہ وقت آتے رہے لیکن میجر میں نے اپنی لائف جو ہے کیونکہ آبویسلی لڑک پن آتا ہے جوانی آتی ہے ٹین ایجز آتی ہیں لیکن once again majority of my life جو ہے نا آئی اسپینڈ لائک دیٹ اور آئی کین ناٹ ریکال میں کبھی سوچ نہیں سکتا کہ کبھی لائف میں میں نے کبھی کوئی روزہ چھوڑا بھی ہو تو ایک شخص جو بچپن میں سات آٹھ سال کی عمر سے نماز پڑھنا شروع کرتا ہے بارہ سال کی عمر سے اسے خود یاد نہیں اس نے کبھی نماز چھوڑی ہو اور بالکل جو کچھ لکھا ہے کتاب میں بالکل اسی طرح سے اسلام کو فالو کرنا اس کے رول کو ماننا تو اس شخص کو آخر ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ اس کا اسلام سے بھنگ ہو جاتا ہے یا اس کو لگتا ہے کہ نہیں there is something wrong with the religion questions ایک ایسی چیز ہے جو کہ دس اے سینگ ایک سینگ ہے ویسٹرن ورلڈ میں دا ڈیول از ان دا ڈیٹیل تو جیسے ہی آپ اسلامک ڈیٹیل کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو ڈیول نظر آ جاتا ہے devil is in the detail if you remember this sentence آپ کو پتہ لگے گا ہر چیز ایک فساد ہے اور اس فساد کے بعد ایک ریئل ایسنس نظر آتا ہے اگر آپ قرآن و حدیث کو دیکھیں تو ان ریئلٹی گڑیا کب کوڑا پھینکتی تھی یہ حدیث ہی نہیں ہے <laughs> ٹھیک ہے حضرت ختیجہ چالیس سال کی تھی کہیں نہیں ہے جہاں پہ اگر ہے بھی تو اس کے ساتھ کوئی چین آف نریشن نہیں ہے اٹ از ناٹ ایون دائف یہ دائف بھی نچلے درجے کی ہے معدود اور اور کو بھی کچھ لائک ختیجہ کی عمر اگر آپ کو ذرا سی ریفرنسز کے اندر جا کے پڑھیں گے تو آپ کو اٹھائیس بھی ملتی ہے آپ کو تیس بھی ملتی ہے بتیس بھی ملتی ہے سو مینی ڈفرنٹ ملتی ہیں لیکن چالیس کی تو کوئی اتھینٹیسٹی ہے ہی نہیں نا تمام علماء دین کو چیلنج ہے آج ٹی وی پہ بیٹھے ہیں ہم ڈھونڈے جی ختیجہ کی عمر چالیس سال ہے with the correct chain of narration مجھے بک لا کے دکھائیں کون سی بک اس بکس کے اندر لکھی ہوئی یہ بات نہیں لکھی لکھی ہے چالیس یہ نہیں میں کہہ رہا نہیں لکھی مگر اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے کیونکہ اسلام چلتا ہے چین آف نریشن کے اوپر اگر میں کوئی حدیث دکھاؤں اس کی چین آف نریشن نہ ہو دیٹ حدیث will not be acceptable right so this is how آپ کو نظر آتا ہے کہ اچھا اب محمد صاحب رحمت اللہ عالمین ہیں اوکے واو لکس گڈ لیکن جیسے ہی آپ ڈیٹیل کے اندر جاتے ہیں how did he live does life Mecca میں آپ کو رحمت علی عالمین ملتے ہیں مدینہ میں نہیں ملتے تو محمد صاحب کی لائف میں ایک شفٹ آتا ہے جیسے ہی ہجرت آتی ہے جیسے ہی ان کے پاس طاقت آتی ہے اینڈ یہ میں اپنے پاس نہیں کہہ رہا آئی چیلنج اینی ون جو کہ کہے کہ یار غلط ہے ہم ان کے ساتھ تو النویہ کھولیں گے کون سی سیرا کھولنی ہے ویل اوپن ابن اسحاق کی کھولنی ہے ابن قطیر کی کھولنی ہے تبری کی کھولنی ہے ہسٹری آف تبری کون سی کھولنی ہے جی ہم آپ کے ساتھ کھولیں گے ہسٹری آف تبری کے اندر ایون یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ محمد صاحب نے جب بھیجا لوگوں کو جب وہ لڑائی ایک ہو رہی تھی اس لڑائی میں واپس بھیجا محمد صاحب ہنسے he left for killing like how can you laugh او نہیں نہیں یہ دائف حدیث ہے اوکے جی دائف حدیث ہے کتنی حدیثوں کو دائف کرو گے so when you look at things there is a life of our prophet اور ایک زمانہ تھا when I was ready to die for my prophet you know that's that's the reality جس طرح آج مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے لیے مرنے مارنے کو تیار ہیں that was my feeling as well at one time تو اسی فیلنگ کو لے کے چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں تو ایک وقت ایسا آیا کہ when I started to study and dig deep into Islam ایک ظاہری طور پہ چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے پڑھنے کی بجائے اس کو اسلام سے باہر نکل کے بغیر حرمت کی ان چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کی بغیر عزت دی ان کو پڑھنے کی کوشش کی کھلے دماغ سے I realized there's a big, big issue, right? So it took me like approximately three, three and a half years کہ پھر اس کے بعد میں نے اسلام کو چھوڑ دیا. Very uh, high level کے اوپر. جی اچھا یہ بتائیے کہ مطلب اسلام میں ایسی کون سی چلیے ٹھیک ہے آپ کو کچھ کوشچنز آئے دماغ میں چیزیں آئیں بٹ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو آپ کو لگا کہ نہیں یہ غلط ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے کیونکہ میں یہ شو ایک لمبے عرصے سے کر رہی ہوں یہاں پہ بہت سارے مولانا آتے ہیں عالم آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام ریلیجن آف پیس ہے اسلام کسی کے ساتھ بھی زبردستی نہیں کرتا اسلام کسی کو بھی مارنے کاٹنے کی بات نہیں کرتا تو کیا آپ کی نظر میں بھی اسلام ریلیجن آف پیس ہے مکی اسلام یس مکی اسلام ریلیجن آف پیس ہے مدنی نہیں sir like set there are two areas of Islam اگر آپ مکی اسلام میں دیکھیں تیرہ سال محمد صاحب نے پیس پیس کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا کتنے لوگ مسلمان ہوئے کچھ کتابوں میں لکھا ہے چالیس کے قریب چھیالیس کے قریب کچھ کتابوں میں لکھا ہے ستر کے قریب کچھ کتابوں میں لکھا ہے ninety six is the biggest number تیرہ سال میں نائنٹی سکس لوگ مسلمان ہوئے ہجرت کی جہاد کی آیتیں آ گئیں لڑائی شروع ہو گئی حجت الوداع نو سال کے اندر آ حضور صاحب جو ہے نا دس ہزار صحابی لے کے اٹیک کیا مکہ کے اوپر ٹین تھاؤزینڈ سو فرسٹ آپ دیکھتی ہیں thirteen years not only hundred people accepted Islam اور ان سو لوگوں میں بھی بڑے غریب غریب لوگ تھے آپ کو حدیثوں وغیرہ میں ملتا ہے کہ اور تفاصیر وغیرہ میں ملتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو صرف غریبوں کا پروفٹ ہے ٹھیک ہے تو لیکن جیسے ہی آپ مدنی اسلام میں آتے ہیں تلوار آپ کے پاس آ جاتی ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پھر دنیا بدل گئی ود ان نائن ایئرز آپ دس ہزار کا لشکر لے کے مکہ پہنچ گئے ہیں لڑائی کرنے کے لیے اور like this is the reality of Islam لا اکراہ فی الدین تو مدنی ہے اور لا اکراہ فی الدین جو ہے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جب جب مسلمان کے پاس طاقت آئے گی تب تک وہ آکرمن کرے گا تب تک وہ پاور میں آئے گا تو لوگوں کو دبائے گا اور اسلام کے لیے فورس کرے گا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک طاقت نہیں ہے تب تک وہ پولائٹ اور ہمبل ہے اور جیسے ہی وہ طاقتور ہوا جیسے ہی اس کے پاس پاور آئی تو وہ اگریسو ہو جائے گا وہ لوگوں سے لڑے گا بھی لوگوں کو دبائے گا بھی اور لوگوں کو کنورجن بھی کرائے گا تھنک کہ مجھے اس کے بارے میں کہنا چاہیے ہسٹری دیکھ لیں میں نے انڈین مسلمان انڈین لوگ جب میرے پاس آتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں ہسٹری سے کچھ سیکھوں ہسٹری جو ہے وہ اپنے آپ کو رپیٹ کرتی ہے تو آپ لوگ ہسٹری کیوں نہیں پڑھتے ہمارے ایٹ لیسٹ پاکستان میں نا ہسٹری کا سبجیکٹ بہت کم پڑھایا جاتا ہے آئی ڈونٹ نو انڈیا میں پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں پڑھایا جاتا بالکل پڑھا ہسٹری ریپیٹس ہمیں ہسٹری پڑھنی چاہیے look at the history history میں کیا واقعہ ایسا ہی نہیں ہوا اگر ایسا نہیں ہوا تو کال می رونگ اور اگر ایسا ہوا ہے تو what ever I am seeing وہ ہسٹری ہے نمبر ون نمبر ٹو قرآن کو اگر آپ بائی دا ریولیشن آرڈر پڑھتے ہیں آیتوں کے نزول کے ادھر قرآن اکٹھا نہیں آیا بائیس سالوں میں وقتاً فوقتاً آیا قرآن کی جو اصل میں لاسٹ سورہ ہے وہ سورہ توبہ ہے سورج توبہ میں کیا کہا گیا ہے سورج توبہ میں کہا گیا ہے جاؤ لڑائی کرو ایون منافقوں کے ساتھ لڑائی کرو منافق لوگ کون ہوتے ہیں منافق لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی اللہ کے لیے جہاد کے لیے نہیں نکلتے قرآن چیپٹر نمبر نمبر آیت بولتی ہے کہ اگر تم آگے سے جہاد کرنے کے لیے نہیں جاتے تو ایٹ لیسٹ ڈیفینس کے لیے آؤ ورنہ تو منافق ٹھیک ہے آپ ڈیفینس کے لیے کیوں آئیں گے پہلے آگے سے جہاد ہے نا first you to go out and fight جب آپ آؤٹ باہر نکل کے فائٹ کریں گے تو لوگ بھی آپ کے اوپر اٹیک کریں گے تو then you to defend self as well now اب آپ دیکھیں سورہ توبہ میں اگر آپ آیا تھے تو سورہ توبہ کیا کہتی ہے وہ تو ڈائریکٹ کہتی ہے جاؤ جا کے لڑائی کرو ٹھیک ہے ایون اہل کتاب کے ساتھ جب تک وہ ذلیل ہو کے جزیہ اپنے ہاتھ سے دینا شروع نہ کر دیں that is Quran chapter number 9 verse number 29 right right? اس کا آپ ریفرنس میں دیکھیں اس کے بعد قرآن کہتا ہے اب بہت سارے مسلمان جو ہے نا ایک ورس آف سورڈ کہلاتی ہے 95 جاؤ قتل کرو سب کا ان جنریک تمام مشرقین کا لیکن اس کی تفاصیر کے اندر دیکھیں نہیں قتل کرو پر کیوں کرو کیونکہ وہ مشرق ہے نا مشرک ہے نا مطلب جو مسلمان نہیں ہے جو جو مشرک مینز جو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو مانتے ہیں یا ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں یعنی دوسرے دھرم کے لوگ مطلب یہ میں اگر ایک آسان بھاشا میں سمجھوں تو دوسرے دھرم کے لوگ مشرک ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا سمان تو کرتے ہیں لیکن دوسرے اپنے ان کے اپنے بھی دھرم ہیں اپنے بھی بھگوان ہیں ایگزیکٹلی اس کے اندر ملٹیپل ملٹیپل ریفرنسز آتے ہیں اللہ کے ساتھ رکھنا ہے یا اللہ کے علاوہ بھی رکھ سکتے ہیں دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کس قسم کا مولوی آئے گا کس قسم کا مفتی آئے گا جو آپ کو کس طریقے سے اس کی ٹرانسلیشن دے گا but does not matter in reality اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ جا کے قتل کرو پولیتھیسٹ کو مشرقین کو پولیتھیسٹ اگر انگلش کی ٹرانسلیشن دیکھیں تو پولیتھیسٹ ہے جو مور دین ون گاڈ کے اوپر یقین رکھتے ہیں اچھا اس کے اندر کب تک کرنا ہے ان کے لیے ہاتھ میں لگائے رہو اور قتل کر دو اچھا یہاں کے جو ماڈرن تفسیر رائٹر ہیں نا انہوں نے اس آیت کو صرف اور صرف مکہ کے قریب قریب رکھ دی ہے اچھا نہیں نہیں اس سے باہر نہیں ہے لیکن اگر آپ ارلی اسکالر صرف جائیں تبری کھول لیں قرطبی کھول لیں ابن قطیر کھول لیں وہ اس آیت کو جنیرک کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کو صرف اس جگہ پہ نہیں رکھنا آپ لیٹر آن بھی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے پاس ایون 929 میں جب آپ آتے ہیں 95 ہے برس آف سورڈ 929 میں جس وقت آپ کے آپ آتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا ڈفرنٹ اوپینینز آ جاتی ہیں اوپینین کس طریقے سے ڈفرنٹ آ جاتی ہے کہ اس آیت کو لے کے امام شافی رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جزیہ ہے وہ صرف اور صرف جوز اور کرسچنز کے اوپر ہے اہل کتاب پہ ہے مشرقوں کو تو ویسے ہی قتل کر دو اچھا مشرکوں کو یعنی قتل کر دو جو اہل کتاب ہے ان کے اوپر ہاں۔ جزیہ لگا دو مطلب اہل کتاب کو بھی بخشنا نہیں ہے نہیں نہیں اہل کتاب تو ختم ہو گئے نا وہ گیم چینج ہو گئی نائن تھرٹی کے اندر آ گیا کہ وہ بھی مشرق ہیں اچھا، کیونکہ جوز جو ہیں اچھا۔ وہ ازرا کو اللہ کا بیٹا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کرسچن جو ہیں وہ عیسا کو اللہ کا بیٹا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو بیسیکلی وہ مشرق ہو گئے مور دین ون گوڈ ہو گئے مشرق ہو گئے سو دیٹس اٹ تو وہ لوگ بھی مشرق ہیں تو اب چونکہ انڈیا کے اوپر آپ کے امام شافی کے ماننے والے نہیں آئے تھے ٹھیک ہے بچت ہو گئی یہاں پہ جزیے لگ گئے اگر امام شافی کے ماننے والے آتے تو قتل و قتال زیادہ ہوتا اور یہ ایک ریئلٹی ہے جو کہ آپ کو تفاصیر کے اندر ملتی ہے اسی طریقے سے ارلی اسلام چلا کیونکہ جو یہ تفاصیر کہہ رہی ہیں اس کے اوپر ہسٹری بلٹ ہے تو you have to look at history and you have to look at early تفاسیر اور آپ دیکھیں گے کہ وہ اسی طریقے سے کٹھی چل رہی ہیں ایجپٹ میں جب حملہ ہوا شافیوں نے کیا چلتی ہے وہاں پہ کیوں وہاں پہ جوز اینڈ کرسچن زیادہ تھے ٹھیک ہے سو یو ول سی کہ کس علاقے کا بندہ کس طریقے سے اسے تفسیر کر رہا ہے لیٹر اور ہمارے ایٹینتھ نائنٹین سینچری کے نئے اسکالرز آنا شروع ہوئے انہوں نے تفسیروں کو ذرا مزید شوگر کوٹ کیا اور چینج کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ان ریالٹی ان کو کبھی بھی کوئی بھی جھٹلا سکتا ہے کیوں بیکاز اٹھارہ بارہ سو سال کے بعد کوئی اور جبرائیل آیا تھا ان کو بتانے کے لیے کیا ابو بکر نے غلط کیا تھا جب ہر ردا کیا تھا اپوسٹسی وار ٹھیک ہے جب کی گئی کیوں کی گئی کیونکہ محمد صاحب کے مرنے کے بعد لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا انہوں نے کہا اور تلوار ٹوٹ گئی انہوں نے اسلام چھوڑ دیا وہ ایک اور نبی وہاں پہ تھا ویسے محمد کے زمانے میں ملٹیپل اور نبی تھے لیکن جو سب سے بڑا ایک اور نبی تھا وہ مسلمہ بالکذاب تھا القزاب اسے کہا جاتا تھا محمد صاحب نے جی۔ دی لائر دی لائر کہا جاتا تھا اس کو وہ سزا جا کے مل گئے ایک سال یا سوا سال ہر ردا ہوئی لڑائی اپوسٹسی کی ہماری سینچری میں ایک مولوی نے کیا لکھ دیا that is just come on that just I don't know what it is ٹھیک ہے ایڈم ایک سوال ٹھیک ہے ایڈم میرا ایک سوال ہے کہ کیا آپ آپ بھی ہیں ہمارے ہندوستان میں سچوالا صاحب ہیں اور بھی کئی ایکس مسلم ہیں جو اپنا چہرہ نہیں دکھاتے ہیں وہ لوگ اپنا چہرہ چھپا کے رکھتے ہیں تو کیا آپ لوگوں کو ڈر ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک ریلیجن چھوڑا یہاں پر میرے ساتھ کئی عالم شو پر آئے ان, ان کا کہنا ہے کہ بھائی اسلام فورسفلی کسی بھی کو بھی نہیں کہتا ہے کہ آپ اسلام میں بنے رہیے کچھ بھی کریے تو پھر آپ لوگوں کو ڈر کیا ہے جب اسلام فورسفل کچھ بھی نہیں کراتا ہے اسلام کہتا ہے کہ مرضی کے بنا اگر کچھ ہوا ہے تو وہ بالکل غلط ہے آپ کسی کو بھی فورس نہیں کر سکتے تو پھر آپ لوگوں کو ڈر کیسا ہے آپ لوگ کیوں اپنا چہرہ چھپاتے ہیں محمد صاحب ایک تو انڈیا جس کسی نے اپنا دین چھوڑ دیا اس کو قتل کر دو ایک حدیث نہیں ہے ملٹیپل حدیث میں مرتدوں کو زندہ جلا دیا اور ابن عباس علی کو فرما رہے ہیں کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں زندہ نہ جلاتا بلکہ قتل کر دیتا کیونکہ زندہ جلانا اللہ کی پنشمنٹ اوکے ٹھیک ہے لیکن مار دیتا میں یہ کلیئر ہو گیا اچھا ملٹیپل حدیث ہیں کہ آپ ایک شخص کا خون صرف تین چیزوں میں ہی کر سکتے ہیں ایک مسلمان کا خون صرف تین باتوں میں کر سکتے ہیں اگر اس نے زنا کیا ہو زبردستی یا قتل کے بدلے قتل کے طور پہ یا تاریخ دین کو جس نے اپنا دین چھوڑ دیا اچھا جی ٹھیک ہے تین تین صورتوں کے علاوہ قتل ہی نہیں کر سکتے اچھا آپ یہ جو مسلمان ہمیں کہتے ہیں بھائی یہ جو دو دو میں کہوں گا کہ جھوٹے مسلمان کوائٹ فرینکلی مجھے کیوں اپنے شولڈر کے پیچھے دیکھنا ہے کون میں جو قتل کرنے آ رہا ہے مان لیتے ہیں جی ٹوینٹی پرسینٹ لوگ نہیں قتل کریں گے ایٹی پرسینٹ تو کریں گے چلے ریورس کر لیں مان لیتے ہیں ایٹی پرسینٹ نہیں کرنے کے تیار ہیں ٹوینٹی پرسینٹ تو کریں گے نا آپ دیکھیں سلمان رشتی کے ساتھ تھرٹی ایئرس کے بعد گیا ہوا ہے سو جب وہ بندہ آ رہا ہوگا چاقو لے کے اسے کہ نہیں نہیں نہیں نہیں فلانے مولوی نے کہا تھا اسلام جو ہے وہ قتل کرنے کا وہ نہیں دیتا لیکن تم نے جو سنا ہے جو دیکھا ہے وہ غلط ہے باقاعدہ فنڈنگ ملتی ہے اور اس کے تحت یہ پورا ایکس مسلم مہم چل رہی ہے کیونکہ آپ لوگ جو ہیں وہ اسلام کی فلاز یا اسلام کو برا بتاتے ہوئے اپنے چینلز اپنے پلیٹ فارمز اپنا گیان دیتے ہیں اور اپنے ساتھ آپ ایکس مسلم جان بوجھ کے لگاتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے چھوڑ دیا نا اسلام تو ہٹ جائیے آپ اپنے آپ کو ایتھس کہیے آپ جس ریلیجن میں گئے ہیں اس کا نام لیجئے پر آپ ایکس مسلم کہہ کر اپنے آپ کو جان بوجھ کر مسلمان نام کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اس دھرم کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور اس کے خلاف اٹھا رہے ہیں اچھا پہلی بات تو یہ کہ میں اپنے نام کے ساتھ ایکس مسلم لکھتا ہی نہیں اچھا I'm Adam Seeker everyone knows me that I'm an ex Muslim right دوسری بات یہ ہے کہ ایکس مسلم لکھنے سے تکلیف کیا کسی کو that's my first question why do you have a problem with being ex Muslim so many people come آتے ہیں ہمارے پاس جو کہتے ہیں جی میں ایکس ہندو ہوں میں ایکس کرسچن ہوں ہم انہیں بجائے اس کہ بات کریں ہم ان کو یہ کہنا شروع کر ایون میرے پاس تو ایکس ایتھیس بھی آتے ہیں <laughs> میں ایکس ایتھیس ہوں like really so any seeing is ایک پرسن کی اپنی چوائس ہے وہ کیا لکھ رہا ہے آپ کو پروف کرنا ہے جو اسٹیٹمنٹ بول رہا ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے نمبر ون نمبر ٹو کے اوپر اگر ہم آئے فنڈیڈ ہے کوائٹ فرینکلی اگر میں فنڈیڈ ہوں نا تو جو میں ہفتے میں ایک لائف اسٹریم کرتا ہوں سیٹرڈے کو میں ہفتے میں کوئی چار پانچ کروں بھائی فنڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ جی۔ مجھے اتنے پیسے مل رہے ہیں کہ مجھے جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے why am doing a job کون ہے جو مجھے فنڈ کرنا چاہتا ہے لاؤ یار فنڈ لاؤ آؤ میں ہفتے میں پانچ لائف اسٹریمس کروں گا ٹھیک ہے یہ بھی مان لیا آدم لیکن مجھے ایک بات بتائیے آپ نے اپنا دھرم چھوڑا یہ آپ کا نجی فیصلہ تھا آپ کو اس میں کچھ کمیاں لگی آپ کو اس میں کچھ دقتیں لگیں اور آپ نے فیصلہ لیا کہ ٹھیک ہے اب میں اس دھرم میں نہیں رہنا چاہتا وہ ایک انڈیویجول کے طور پر اس کا سمان ہے آپ کی وہ رائٹ ہے آپ کا لیکن اس دھرم کے بارے میں پھر آپ جو آپ کی نظر میں غلط ہے یا آپ کو صحیح نہیں لگتا ہے اس کو آپ پروپوگیٹ کر رہے ہیں اس کو پھیلا رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں اس سے آپ اس دھرم کو کیوں بدنام کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو چھوڑنا تھا آپ کو پسند نہیں آپ چھوڑیے اپنے راستے جائیے اٹس لائک اگر آپ کو جاب کر رہے ہیں آپ کو نہیں پسند آپ جائیے دوسری لیجیے آپ کو نہیں کرنی نہیں کیجیے بٹ اس کو کریٹیسائز کرنا اس کے بارے میں خامیاں نکالنا دوسرے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا کہ بھائی تم بھی ایسا کرو دوسرے لوگوں کے من میں بھی شک جی۔ پیدا کرنا یہ کیوں میڈم کیونکہ اسلام دعویٰ دیتا ہے اور وہ جھوٹا دعویٰ دیتا ہے اگر میں اتنے عرصے تک مسلمان رہا کیوں رہا جھوٹ کے اوپر رہا نا جھوٹے دعوے کے اوپر رہا میں اسلام کو آپ آپ نے جو لفظوں کا چنا ہوا ہے وہ غلط کیا ہوا ہے میں نے بہت دفعہ کہا ہے میں اسلام کے خلاف نہیں بولتا میں اسلام کے بارے میں بولتا ہوں these are two different things I talk about Islam not against Islam who can prove me wrong اگر آپ دعویٰ دیتے ہو کیا میں دعویٰ دینے والے لوگوں کو یہ کہوں کہ وہ اسلام کے خلاف بول رہے ہیں میں تو نہیں کہہ سکتا اسلام کے بارے میں بول رہے ہیں وہ I am talking about Islam آپ کی اپنی حدیثوں میں سے بول رہا ہوں آپ کے قرآن میں سے بول رہا ہوں آپ کی تفسیر میں سے بول رہا ہوں so not talking against Islam I am talking about Islam جو فیکٹس آپ کے مولویز اور علماء دین نہیں بتا رہے I am giving those facts out میں نے کوئی اپنی طرف سے نیا فیکٹ کریٹ نہیں کیا میں نے کوئی ہسٹری دوبارہ سے ری رائٹ نہیں کر لی ہے ٹھیک ہے میں نے کوئی تفسیر اپنی طرف سے نہیں لکھی ہے اٹس یعنی آپ وہی یعنی سب بول رہے ہیں جو قرآن حدیثوں میں لکھا ہوا ہے آپ اپنے من سے کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں اور اگر کوئی چاہتا ہے کسی کو لگتا ہے کہ وہ غلط آپ بول رہے ہیں اس کی غلط انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آئیے آپ آپ کے سامنے بیٹھ کر وہ بحث کر سکتا ہے آپ کو غلط ثابت کر سکتا ہے تو یہ فارم بھی آپ اوپن کر رہے ہیں تو آج بھی ہمارے شو پہ ایڈم نے جو بھی باتیں کہیں جو بھی وہ کہہ رہے ہیں وہ صاف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی چاہتا ہے کوئی بھی آپ میں سے ان کو لگتا ہے کہ ایڈم کی باتیں غلط ہیں وہ غلط طریقے سے اسلام کی قرآن حدیثوں کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں تو آپ اگر کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کریں ہم ایڈم کو بلائیں گے آپ کو بلائیں گے اور آپ کے ترک کا آمنا سامنا ایڈم کے ساتھ کرائیں گے ایڈم ایک آخری سوال اب ہم اس شو کو آپ کے انٹرویو کو یہاں ختم کریں دو سوال ہیں بیسیکلی ایک تو یہ کہ جب آپ نے اسلام چھوڑنے کا فیصلہ کیا کیا پریوار بھی چھوٹ گیا اور بٹ دین اگر میں اپنے ہی پریوار کو نہ سکھا سکوں تو پھر دنیا کو سکھانے کا کیا فائدہ so first I change my own family وہ بدلے so yes yes it took me some time لیکن obviously I change my own family first اور now am out I am telling everyone of this is the reality I either leave this or accept the reality don't be hypocrite قرآن ایک لفظ دیتا ہے آپ کو اسے کہتے ہیں منافق سو ڈونٹ بی اے منافق if you want to be a Muslim stay as a true Muslim know the reality of Islam stay as a true Muslim اور ڈونٹ بی اے منافق سو اگر آپ کو اسلام کی ریالٹی پتہ لگ جائے تو آپ کے پاس دو ہی آپشن ہیں یا تو آپ تین کو چھوڑ دیں گے یا آپ ایک پراپر مسلمان بن جائیں گے اور پراپر مسلمان کے بارے میں ایک حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر تم نے لڑائی کے بارے میں سوچا نہیں کرنا تو دور کی بات کر نہیں سکے کیونکہ تمہارے پاس آپشن نہیں تھی سوچا بھی نہیں تو تم منافقوں میں سے اٹھائے جاؤ گے آخرت میں مسلمان کے لیے لڑائی کے بارے میں سوچنا ضروری ہے یس جہاد اور لڑائی بہت ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے سوچنا ہپوکریسی کی برانچ میں سے اٹھایا جائے گا فائٹنگ یہاں پہ لفظ جہاد نہیں کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ آ جائیں گے کہیں گے نہیں جہاد جو ہے وہ انر جہاد بھی ہوتا ہے قرآن کے کے اندر اندر نائن آیات جہاد لفظ کا لکھا ہوا ہے کسی بھی ایک آیت میں انر جہاد نہیں ہے ایوری آیت میں لڑائی والا جہاد ہے so do not come in tell me جہاد کا مطلب ہے انر لڑائی اور یہ اور وہ اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ come on go read your own scholars جہاد کی تفاصیر کے اندر قتل ہے قاتل ہے لڑائی ہے ریڈ اٹ ہرب ہے ایون ہرب کا لفظ ہے جاؤ جاؤ کرو کرو یار دا لو آف گاڈ تمہیں پتا لگے کیا ہے جہاد yes there is an inner jihad as well in احادیث یس وہ کس صورت میں ہے وہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اگر آپ نے کسی بری چیز کو دیکھے, دیکھا ہے منکر کو دیکھتے ہو ہاتھ سے روکو یہ ہاتھ کا جہاد ہے ورنہ نہیں کر سکتے زبان سے روکو منہ سے بول کے روکو یہ سیکنڈ درجے کا جہاد ہے تیسرے درجے کا جہاد کیا ہے کچھ نہیں کر سکتے دل سے سے برا سوچو اس کو یہ worst worst of of your دین ہے دا ایمان سب گندا ایمان ہے کہ آپ دل سے برا سوچ رہے ہو ایک کرسچن کو دیکھتے ہو چرچ میں جاتے ہوئے یسو مسیح کو پروکلیم کرتے ہوئے اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے منہ سے نہیں روک سکتے دل سے برا مانو ایک ہندو کو دیکھ رہے ہو ٹیمپل میں جاتے ہوئے شیواجی کی پرستش کرتے ہوئے دل سے برا جانو اچھا، تو یہ ریالٹی ہے اسلام کی میں ضرور بات کروں گی لیکن جب ہمارے ساتھ ایک اور اسکالر بھی ہوں گے کیونکہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ کوئی ایک طرفہ بات ہوئی آپ کے ویو پوائنٹس ہیں آپ کے جی۔ نجی انٹرپریٹیشن ہے آپ کی پوری سوچ ہے اور کیونکہ آپ اسلام اب چھوڑ چکے ہیں تو اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ کوئی شخص کوئی عالم ہمارے ساتھ بیٹھا ہو جو ان ٹاپکس پہ بات کریں ان پر بھی میں بات کروں گی ایک آخری سوال جو میں نے آپ سے کہا تھا دو سوال پوچھوں گی ان میں سے ایک پاکستان میں رہ کر جہاں مسلم سنکھیک ہیں اور ایک آپ نے کہا کہ مدنی اسلام وہاں پر بہت زیادہ حاوی ہے تو پاکستان میں رہ کر ایکس مسلم بننا کتنا مشکل تھا اور ٹھیک ہے پریوار کو تو آپ نے سمجھا لیا لیکن اپنے وطن کی یاد تو آتی ہوگی یس بالکل آتی ہے اور ریئلٹی جس کی وجہ سے ابھی تک میرے چہرے پہ ماسک ہے اگر میں اس ماسک کے بغیر آتا ہوں تو پاکستان کے چار قانون میرے اوپر ہیٹ کرتے ہیں 295 سی قتل کر دو اس کو جس نے محمد صاحب کے بارے میں کچھ بھی برا کہا ہے سوچا ہے انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی بولا ہے یہ ہمارے قانون کے اندر لکھا ہے 295 سی اور اس ٹائم پہ جو جج ہوگا وہ سارے کا سارا مسلم جج کا پینل ہوگا اس کو ہینگ ٹل ڈیتھ اس کے علاوہ ادر تعزیرات میرے اوپر اپلائی ہوتی ہیں being a Pakistani why am wearing a mask I remove my mask that's the end of me in Pakistan so اسی لیے ابھی تک ماسک میں ہوں جب تک میری آئیڈینٹی ہڈن ہے I can still be in Pakistan otherwise I want not be they will kill me on the road you know what happen last time جو وہ ایک شخص تھا جو کہ سری لنکا کا تھا اف ایم ناٹ مسٹیکن اس نے اپنے آفس کی دیوار سے درود شریف کا اسٹیکر اتار کے پھاڑ کے پھینک دیا بیکاز کسی مسلمان نے آ کے شاید لگایا ہوگا ہی واز نٹ ایون مسلم اس نے کہا کون سا اسٹیکر لگا ہوا ہے اسے عربی بھی نہیں پڑھنی آتی اس کو اتار کے پھینک دیا تھا بٹ سم بڑی پیسٹڈ سم تھنگ لوگ آئے وہ جو اسی لیے آئے تھے وہ آئے اندر انہوں نے اس کو پکڑا اس کو پیٹا اس نے کہا بھائی مجھے نہیں پڑھا تھا معافی دے دو سوری کر دو نو اسے گھسیٹا نیچے اتارا سڑک پہ لے کے گئے موٹر سائیکلوں کے پیچھے باندھ کے گھسیٹا سڑک کے اوپر اس کے بعد ادموا کرنے کے بعد پیٹرول لگا کے آگ لگا دی جی بالکل اور اس کے ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہیں پکچرز بنا رہے ہیں نیچے وہ اس کی آگ لگی ہوئی بندہ ہے وہ پکچرز بنا رہے ہیں اس کے ساتھ واہ یہ تو اسلام کی ریالٹی ہے پاکستان کے اندر you know how many people are killed every year for this go study the real ایک ایک کوارٹر کے اندر آپ کو سو سو لوگ کے نام نظر آئیں گے کسی نہ کسی وجہ سے دو کرسچنوں کو بھٹے میں ڈال کے آگ لگا دی میاں بیوی کو حالانکہ اس کی بیوی پریگنٹ بھی تھی بھٹے میں ڈال کے آگ لگا دی کہ اس نے بلاسمی کر دی محمد صاحب کے خلاف what is blasphemy can you define blasphemy میرے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت محمد کیوں نہیں کہا اس پہ بھی بلاسمی تو آپ لازمی کو ڈیوائن نہیں کر سکتے سچ اسٹرینج فینامنا اور پاکستان آیا آپ کو ریالٹی آف اسلام دکھاتے ہیں انڈیا میں کیا دیکھتے ہیں انڈیا میں تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی چلیے آجم آپ نے ہم سے تمام مدوں پر کہ اسلام آپ نے کیوں چھوڑا کیا وجہ تھیں اور کیا تمام سوالات ہیں جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں امید ہے کہ یہ تمام آپ کے جو اپنے نجی رائے تھی اپنی انٹرپریٹیشن تھی ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم سبھی لوگوں کو اس منچ پر موقع دیتے ہیں لیکن یہاں پر کسی بھی صورتحال میں ہم اسلام کو پیغمبر صاحب کو یا کسی بھی دھرم کو یہاں پر اس کے سمان کو یا اس کے ماننے والوں کی آستھاؤں کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے اسلام کیا کہتا ہے ہمیں ہم کہانی لے کر آئے ہیں ان لوگوں کی فردر سٹڈی کر سکیں ان تمام سوالوں کے جواب اپنے سر پر تلاشنے کی کوشش کر سکیں ایڈم آپ ہمارے شو میں آئے آپ کا بہت بہت شکریہ اور جو تمام مدعے آپ نے اٹھائے ہیں اس پر امید کرتے ہیں کہ کچھ عالم مولانا مولوی جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر پھر دونوں پکشوں کو سنیں تاکہ صحیح معنی میں ہمارے جو درشک ہیں وہ فیصلہ کر سکیں کہ کس کی بات میں کتنا ترک اور دم ہے آج کے لیے کیا کہتا ہے اسلام میں اتنا ہی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص شو کیا کہتا ہے اسلام اور لگاتار ہماری کوشش ہے کیا کہتا ہے اسلام کے ذریعے جو اسلام کو لے کر سی بیان آتے ہیں یا پھر کبھی کبھار کچھ اسمنجس کی استھی اتپن ہو جاتی ہے مولوی کچھ کہتے ہیں کوئی کچھ کہتا ہے تو صحیح معنوں میں قرآن اور حدیثوں میں اسلام کو لے کر کیا لکھا ہے یہ جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں لیکن اس سب کے بیچ میں جب ہم یہ شو کر رہے ہیں تو لگاتار ایک فنومنا وہ ہندوستان میں ہی نہیں پاکستان بنگلہ دیش میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بہت زیادہ پاپولر ہو رہا ہے ایک پوری کمیونٹی ابھر کر آ رہی ہے وہ کمیونٹی ہے ایکس مسلم کی ڈیٹا بھی پیو ریسرچ کے کہتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں جو ہے امریکہ ہو فرانس ہو کئی جگہوں پر مسلم جو ہیں اسلام کو ماننے والے ان کی تعداد میں کمی آئی ہے لوگ اسلام دھرم چھوڑ رہے ہیں ایکس مسلم بن رہے ہیں تو آخر کیا وجہ ہے ایکس مسلم بننے کی اور یہ ایکس مسلم لوگ کون ہیں ان کے اوپر آروپ لگتے ہیں کہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں ان کو فنڈنگز ملتی ہے پروپیگنڈا چلاتے ہیں تو ان تمام سوالوں کے جواب آج ہم اس ایکس مسلم سے لینے جا رہے ہیں جو بھارتی ویژن اتہاس میں بھارتی یوٹیوب پلیٹ فارم کے اتہاس میں پہلی بار کسی بھارتی یوٹیوب چینل پر یا چینل پر آنے جا رہے ہیں ایڈم سیکر آپ نے ایڈم سیکر کے لیے لگاتار ہمارے شو میں کہا کہ انہیں بلایا جائے ہم ان سے سننا چاہتے ہیں ان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو فائنلی ہم ایک لمبی جدوجہد لگی کہ ہم ایڈم سیکر کو آپ تک پہنچائیں اور ایڈم یہاں پر آج ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں ایڈم آپ کا بہت بہت سواگت ہے نیوز نیشن کے اس یوٹیوب پلیٹ پلیٹفارم پر ہمارے شو کیا کہتا ہے اسلام میں بڑی ریکویسٹ آ رہی تھی لوگوں کی کہ وہ آپ کو سننا چاہتے ہیں آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ کیا کہانی تھی کہ ایک انسان جسے اسلام کے بارے میں اتنا پتا ہے قرآن حدیثوں کے بارے میں اتنا کچھ جانکاری ہے اس نے اسلام کیوں چھوڑا کیا ہوا تو آج میں آپ ہی کا انٹرویو یہاں لینے جا رہی ہوں ایڈم سیکر ایڈم سیکر کیسے بن گئے پہلے تو مجھے یہ بتائیے first of all hello everyone this is your favourite مرتد life this time on news nation so thank you so very much for inviting me here جی ایرم سیکر ایرم سیکر کیسے بن گئے it's it's a very long story اس لیے میں جب بھی کوئی مسلمان میرے پاس آتا ہے تو میں اس کو زیادہ پوش نہیں کرتا ہوں I I want want them them to to study understand میں چاہتا ہوں کہ وہ خود اسٹڈی کریں کیونکہ جب آپ خود اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کے پاس شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ساری عمر مولویوں سے پڑھتے رہے سیکھتے رہے میں ایک سنی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں رکھتا تھا کہنا چاہیے اب تو مجھے اس گھرانے سے باہر نکال دیا گیا تو وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو بچپن سے آپ کو کچھ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں بتائی جاتی ہیں اور ایک ریچولسٹک لائف گزارتے ہیں آپ جس میں آپ نے نماز پڑھنی ہے روزے رکھنے ہیں آپ نے وضو کر کے نکلنا ہے ویری ویری لائف وچ بہت سارے نان مسلم لوگ جس کے بارے میں نہیں جانتے تو وہاں سے نکلے اور پھر ایک لائف نے یو ٹرن لیا کسی ایک خاص جگہ پہ آ کے جہاں پہ ہم پاکستان سے باہر نکلے پاکستان کے اندر تو آپ سوال بھی نہیں کر سکتے نا بیکاز جب بھی آپ کو سوال کرنے لگتے ہیں تو قرآن چیپٹر نمبر فائیو کی آیت نمبر ایک سو ایک سامنے آ جاتی ہے کہ سوال مت کرو تو سوالوں کو باؤنڈ کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر ایٹ لیسٹ انڈیا میں جب میں نے دیکھا لوگوں کو دے آنسر وہ آنسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں because they are in minorities I think India میں ابھی تک مکی اسلام چل رہا ہے مدنی اسلام نہیں آیا ابھی تک وہ طاقت میں نہیں آیا محمد صاحب کے زمانے میں دو طرح کے اسلام تھے ایک اسلام وہ تھا جو کہ فرسٹ تھرٹین ایئرس یا twelve and half year something کا اسلام تھا جسے آپ مکی پیریڈ آف اسلام کہتے ہیں قرآن کی کچھ آیات مکی آیات کہلاتی ہیں وہاں پہ آپ کو سب پیار اور یہ وہ یڑی یڑیا اور سب کچھ وہ ملے گا اور پھر آپ کے پاس مدنی آیات آتی ہیں جو کہ ہجری کے بعد ہے ہجرت کے بعد ہے اگر آپ اسلام میں لفظ کیلنڈر کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہجری کیلنڈر کہلاتا ہے وہ محمد کے نبی بننے سے نہیں ہے وہ محمد صاحب کی ہجرت کے بعد سے شروع ہو رہا ہے سو ان ریالٹی اگر دیکھا جائے تو اسلام ہجرت کے بعد شروع ہوا ہجرت کے بعد جو سب سے پہلی سورہ آئی وہ سورہ بکرا تھی جو کہ ان ریالٹی دا فرسٹ سورہ آف قرآن ہے آج کے زمانے میں so there is a revelation order order of of Quran Quran اور there is is a current which very very different تو جب ہم قرآن کو ریولیشن آرڈر سے پڑھتے ہیں تو چیزیں بہت نظر آتی ہیں جو آپ کو انڈین مولویز نہیں بتاتے پاکستانی مولویز کافی حد تک آپ کو بتا دیتے ہیں کیونکہ وہ پاور کے اندر ہیں جمعے کے خطبے میں آپ کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو this is the start of my journey جہاں پہ میں نے ریولیشن آرڈر کے ساتھ قرآن کو پڑھنا شروع کیا ایک ایسی کنٹری میں جہاں پہ میں مائنورٹیز میں تھا and thing started to become very different Adam آپ نے کتنے وقت تک اگر میں آپ سے جانوں کیونکہ جتنے ویڈیوز آپ کے ہم دیکھتے ہیں جن پلیٹ فارمز پر تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو قرآن کی حدیث کی ایک اچھی نالج ہے آپ کو وہ چیزیں یاد بھی ہیں زبانی تو آپ نے کتنے وقت تک پریکٹس کیا اسٹڈی کیا اسلام کو میں نے بچپن سے ہی کوائٹ فرینکلی ساتویں آٹھویں سال میں میں نے اپنی ایج کے سات آٹھ ایج میں میں نے نماز شروع کیا اور بارہ سال تیرہ سال کی عمر کے بعد میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا اچھا۔ صبح جب میں اٹھتا تھا تو سب سے پہلے شاور یعنی غسل شاور از ڈفرنٹ غسل is Islamic way of taking a bath جو کہ آپ کو پاک کرتا ہے بیتھ روم دوبارہ سے وضو کرنا بیکاز جسمانی پاکیزگی اینڈ روحانی پاکیزگی کے لیے وضو کرنا ضروری ہے دیز آر اسپیسیفک ٹرمنالوجیز شاید جو لوگ مسلمان ہیں مجھے سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وضو کیا ہے وضو even if you release gas جسے آپ uh, یعنی تو بھی آپ کا ٹوٹ جاتا ہے اٹس ناٹ نیسری کہ تو آپ ایون باتھ روم میں جائیں تو ٹوٹ جاتا ہے دیر سو مینی ویز جس سے آپ کا وضو بریک ہو جاتا ہے so every time I would try to remain in وضو آل ڈے لانگ تو یس بیچ میں یو نو لائف کے اپس اینڈ ڈاؤنس میں بعض دفعہ انسان ذرا بہکتا بھی ہے پھر واپس بھی آتا ہے تو وہ وقت آتے رہے لیکن میجر میں نے اپنی لائف جو ہے کیونکہ لڑک پن آتا ہے جوانی آتی ہے ٹین ایجز آتی ہیں لیکن once again majority of my life جو ہے نا آئی اسپینڈ لائک دیٹ اور کین ناٹ ریکال میں کبھی سوچ نہیں سکتا کہ کبھی لائف میں میں نے کبھی uh, کوئی روزہ چھوڑا بھی ہو تو ایک شخص جو بچپن میں سات آٹھ سال کی عمر سے نماز پڑھنا شروع کرتا ہے بارہ سال کی عمر سے اسے خود یاد نہیں اس نے کبھی نماز چھوڑی ہو اور بالکل جو کچھ لکھا ہے کتاب میں بالکل اسی طرح سے اسلام کو فالو کرنا اس کے رول کو ماننا تو اس شخص کو آخر ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ اس کا اسلام سے بھنگ ہو جاتا ہے یا اس کو لگتا ہے کہ نہیں there is something wrong with the religion questions ایک ایسی چیز ہے جو کہ دس اے سینگ ایک سینگ ہے ویسٹرن ورلڈ میں دا ڈیول از ان دا ڈیٹیل تو جیسے ہی آپ اسلامک ڈیٹیل کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو ڈیول نظر آ جاتا ہے devil is in the detail if you remember this sentence آپ کو پتہ لگے گا ہر چیز ایک فساد ہے اور اس فساد کے بعد ایک ریئل ایسنس نظر آتا ہے اگر آپ قرآن و حدیث کو دیکھیں تو ان ریئلٹی ایک looking at it from a bird's eye view it looks very nice Muhammad صاحب will, will look very nice. He'll look like a wow prophet, right? گڑیا کوڑا پھینکتی تھی انہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا 40 years کی عمر کی ایک بیوہ سے جو کہ دو دفعہ بیوہ ہو چکی تھی خدیجہ کے ساتھ شادی کیا ٹھیک ہے and he was very very merciful merciful رحمت للعالمین right wow that's like a wow factors right now look in detail کا کوڑا پھینکتی تھی یہ حدیث ہی نہیں ہے حدیث <laughs> ٹھیک ہے حضرت ختیجہ چالیس سال کی تھی کہیں نہیں ہے جہاں پہ اگر ہے بھی تو اس کے ساتھ کوئی چین آف نریشن نہیں ہے اٹ از ناٹ ایون دائف یہ دائف بھی نچلے درجے کی ہے معدود اور اور کو بھی کچھ لیکن لائک ختیجہ کی عمر اگر آپ کو ذرا سی ریفرنس کے اندر جا کے پڑھیں گے تو آپ کو اٹھائیس بھی ملتی ہے آپ کو تیس بھی ملتی ہے بتیس بھی ملتی ہے سو مینی ڈفرنٹ ملتی ہے لیکن چالیس کی تو کوئی اتھینٹیسٹی ہے ہی نہیں نا تمام علماء دین کو چیلنج ہے آج ٹی وی پہ بیٹھے ہیں ہم ڈھونڈے جی ختیجہ کی عمر چالیس سال ہے with the correct chain of narration مجھے بک لا کے دکھائیں کون سی بک اس بکس کے اندر لکھی ہوئی یہ بات نہیں لکھی لکھی ہے چالیس یہ نہیں میں کہہ رہا نہیں لکھی مگر اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے کیونکہ اسلام چلتا ہے چین آف نریشن کے اوپر اگر میں کوئی حدیث دکھاؤں اس کی چین آف نریشن نہ ہو دیٹ حدیث will not be acceptable right so this is how آپ کو نظر آتا ہے کہ اچھا اب محمد صاحب رحمت اللہ عالمین ہیں اوکے واو لکس گڈ لیکن جیسے ہی آپ ڈیٹیل کے اندر جاتے ہیں how did he live his life Mecca میں آپ کو رحمت علی العالمین ملتے ہیں مدینہ میں نہیں ملتے تو محمد صاحب کی لائف میں ایک شفٹ آتا ہے جیسے ہی ہجرت آتی ہے جیسے ہی ان کے پاس طاقت آتی ہے اینڈ یہ میں اپنے پاس نہیں کہہ رہا آئی چیلنج اینی ون جو کہ کہے کہ یار غلط ہے ہم ان کے ساتھ سیرہ تو نبویہ کھولیں گے کون سی سیرا کھولنی ہے ویل اوپن ابن اسحاق کی کھولنی ہے ابن قطیر کی کھولنی ہے تبری کی کھولنی ہے ہسٹری آف تبری کون سی کھولنی ہے جی ہم آپ کے ساتھ کھولیں گے ہسٹری آف تبری کے اندر ایون یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ محمد صاحب نے جب بھیجا لوگوں کو جب وہ لڑائی ایک ہو رہی تھی اس لڑائی میں واپس بھیجا محمد صاحب ہنسے he left for killing like how can you laugh او نہیں نہیں یہ دائف حدیث ہے اوکے جی دائف حدیث ہے کتنی حدیثوں کو دائف کرو گے so when you look at things there is a life of our prophet اور ایک زمانہ تھا when I was ready to die for my prophet you know that's that's reality جس طرح آج مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے لیے مرنے مارنے کو تیار ہیں that was my feeling as well at one time تو اسی فیلنگ کو لے کے چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں تو ایک وقت ایسا آیا کہ when I started to study and dig deep in Islam ایک ظاہری طور پہ چیزوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں پڑھنے کی بجائے اس کو اسلام سے باہر نکل کے بغیر حرمت کی ان چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کی بغیر عزت دی ان کو پڑھنے کی کوشش کی کھلے دماغ سے I realize this a big big issue right so it took me like approximately three three and a half years کے پھر اس کے بعد میں نے اسلام کو چھوڑ دیا ویری ہائی لیول کے اوپر جی اچھا یہ بتائیے کہ مطلب اسلام میں ایسی کون سی چلیے ٹھیک ہے آپ کو کچھ کوشچنز آئے دماغ میں چیزیں آئیں بٹ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو آپ کو لگا کہ نہیں یہ غلط ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے کیونکہ میں یہ شو ایک لمبے عرصے سے کر رہی ہوں یہاں پہ بہت سارے مولانا آتے ہیں عالم آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام ریلیجن آف پیس ہے اسلام کسی کے ساتھ بھی <laughs> زبردستی نہیں کرتا اسلام کسی کو بھی مارنے کاٹنے کی بات نہیں کرتا تو کیا آپ کی نظر میں بھی اسلام ریلیجن آف پیس ہے مکی اسلام یس مکی اسلام ریلیجن آف پیس ہے مدنی نہیں so like said there are two areas of Islam اگر آپ مکی اسلام میں دیکھیں تیرہ سال محمد صاحب نے پیس پیس کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا کتنے لوگ مسلمان ہوئے کچھ کتابوں میں لکھا ہے چالیس کے قریب چھیالیس کے قریب کچھ کتابوں میں لکھا ہے ستر کے قریب کچھ کتابوں میں لکھا ہے ninety six is the biggest number تیرہ سال میں نائنٹی سکس لوگ مسلمان ہوئے ہجرت کی جہاد کی آیتیں آ گئیں لڑائی شروع ہو گئی حجت الوداع نو سال کے اندر آ حضور صاحب جو ہے نا دس ہزار صحابی لے کے اٹیک کیا مکہ کے اوپر ٹین تھاؤزینڈ سو فرسٹ آپ دیکھتی ہیں thirteen years not only hundred people accepted Islam اور ان سو لوگوں میں بھی بڑے غریب غریب لوگ تھے آپ کو حدیثوں وغیرہ میں ملتا ہے کہ eh, اور تفاصیر وغیرہ میں ملتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو صرف غریبوں کا پروفٹ ہے ٹھیک ہے تو لیکن جیسے ہی آپ مدنی اسلام میں آتے ہیں تلوار آپ کے پاس آ جاتی ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پھر دنیا بدل گئی ود ان نائن ایئرز آپ دس ہزار کا لشکر لے کے مکہ پہنچ گئے ہیں لڑائی کرنے کے لیے اور like this is the reality of Islam لا اکراہ فی الدین تو مدنی ہے اور لا اکراہ فی الدین جو ہے اگر آپ جی۔ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جب جب مسلمان کے پاس طاقت آئے گی تب تک وہ آکرمن کرے گا تب تک وہ پاور میں آئے گا تو لوگوں کو دبائے گا اور اسلام کے لیے فورس کرے گا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک طاقت نہیں ہے تب تک وہ پولائٹ اور ہمبل ہے اور جیسے ہی وہ طاقتور ہوا جیسے ہی اس کے پاس پاور آئی تو وہ اگریسو ہو جائے گا وہ لوگوں سے لڑے گا بھی لوگوں کو دبائے گا بھی اور لوگوں کو کنورجن بھی کرائے گا ڈو یو تھنک کہ مجھے اس کے بارے میں کہنا چاہیے ہسٹری دیکھ لیں میں نے انڈین مسلمان انڈین لوگ جب میرے پاس آتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں ہسٹری سے کچھ سیکھو ہسٹری جو ہے وہ اپنے آپ کو رپیٹ کرتی ہے تو آپ لوگ ہسٹری کیوں نہیں پڑھتے ہمارے ایٹ لیسٹ پاکستان میں نا ہسٹری کا سبجیکٹ بہت کم پڑھایا جاتا ہے انڈیا میں پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں پڑھایا جاتا بالکل ہسٹری ریپیٹس ہمیں ہسٹری پڑھنی چاہیے look at the history history میں کیا ایسا ہی نہیں ہوا اگر ایسا نہیں ہوا تو کال می رونگ اور اگر ایسا ہوا ہے تو whatever I am seeing وہ ہسٹری ہے نمبر ون نمبر ٹو قرآن کو اگر آپ بائی دا ریولیشن آرڈر پڑھتے ہیں آیتوں کے نزول کے ادھر قرآن اکٹھا نہیں آیا بائیس سالوں میں وقتاً فوقتاً آیا قرآن کی جو اصل میں لاسٹ سورہ ہے وہ سورہ توبہ ہے سورہ توبہ میں کیا کہا گیا ہے سورہ توبہ میں کہا گیا ہے جاؤ لڑائی کرو ایون منافقوں کے ساتھ لڑائی کرو منافق لوگ کون ہوتے ہیں منافق لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی اللہ کے لیے جہاد کے لیے نہیں نکلتے قرآن چیپٹر نمبر نمبر آیت بولتی ہے کہ اگر تم آگے سے جہاد کرنے کے لیے نہیں جاتے تو ایٹ لیسٹ ڈیفینس کے لیے آؤ ورنہ تو منافق ٹھیک ہے آپ ڈیفینس کے لیے کیوں آئیں گے پہلے آگے سے جہاد ہے نا بس you are go out and fight تو جب آپ آؤٹ باہر نکل کے فائٹ کریں گے تو لوگ بھی آپ کے اوپر اٹیک کریں گے تو then you have to defend yourself as well now اب اب آپ دیکھیں سورہ توبہ میں اگر آپ آئے تھے تو سورہ توبہ کیا کہتی ہے وہ تو ڈائریکٹ کہتی ہے جاؤ جا کے لڑائی کرو ٹھیک ہے ایون اہل کتاب کے ساتھ جب تک وہ ذلیل ہو کے جزیہ اپنے ہاتھ سے دینا شروع نہ کر دیں that is Quran chapter number 9 verse number 29 right اس کو آپ ریفرنس میں دیکھیں اس کے بعد قرآن کہتا ہے اب بہت سارے مسلمان جو ہے نا ایک ورس آف سورڈ کہلاتی ہے 9 5 جاؤ قتل کرو سب کا ان جنریک تمام مشرقین کا لیکن اس کی کے اندر دیکھیں نہیں قتل کرو کرو پر کیوں کیونکہ مشرق ہے نا نا مطلب جو مسلمان نہیں جو مشرق مینز جو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو مانتے ہیں یا ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں یعنی دوسرے دھرم کے لوگ مطلب یہ میں اگر ایک آسان بھاشا میں سمجھوں تو دوسرے دھرم کے لوگ مشرق ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا سمان تو کرتے ہیں لیکن دوسرے ان کے اپنے بھی دھرم ہیں اپنے بھی بھگوان ہیں exactly. اس کے اندر ملٹیپل ملٹیپل ریفرنس آتے ہیں اللہ کے ساتھ رکھنا ہے یا اللہ کے علاوہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ okay. دیکھیں